نحمده على رسوله الكريم أما بالله من من من الشيطان الرجيم براءة الله الله الله ورسوله إلى الذين آهدتم المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير وأن مخزي الكافرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء آمين يا رب العالمين اب ہم اللہ کے نام سے سورہ توبہ کا آغاز کر رہے ہیں یہ سورہ مبارکہ تجزیے کے اعتبار سے قرآن حکیم کی مشکل ترین صورت ہے اس میں کئی خطبات ہیں جو مختلف مواقع پر نازل ہوئے ہیں اور چونکہ قرآن مجید میں یہ چیز محفوظ نہیں ہے کہ کون سا خطبہ کس وقت نازل ہوا اس کے حوالے سے بڑی تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے اور جن لوگوں نے اتنی تکلیف گوارا نہیں کی ہے وہ بہت سے مغالطوں میں خود بھی مبتلا ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی مبتلا کیا ہے بہرحال پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ یہ سورہ مبارکہ دو بڑے بڑے حصوں پر مشتمل ہے پہلا حصہ پہلے پانچ رکوؤں پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ گیارہ رکوؤں پر مشتمل ہے فلسفہ دین اور فلسفہ رسالت کے اعتبار سے ان دونوں حصوں کے مابین فرق یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی تھی براہ راست بیست جن میں سے آپ خود تھے یہ بیست ایک خصوصی ہے بے ایک خاصہ ہے کہ جو مشرقین عرب کی طرف ہے بنی اسماعیل کی طرف ہے ایک آپ کی بے عمومی ہے پوری نو انسانی کی طرف آپ دو بیستوں کے ساتھ مبوس فرمائے گئے آپ کی جو بیست خصوصی ہے الہ عرب بنی اسماعیل مشرقین عرب کیونکہ آپ انہی میں سے تھے اور انہی کی زبان میں آپ نے آخری اتمام حجت کر دیا لہذا ان کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کا جو قدیم قانون ہے رسولوں کے بارے میں کہ اگر کوئی قوم اس کی طرف رسول بھیجا جائے اور وہ اتمام حجت کر دے اور پھر بھی وہ قوم تسلیم نہ کرے تو اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا تھا عذاب استحصال تو اس قوم کے حق میں تو یہ آخری فیصلہ جو ہے اللہ تعالی کا اسی قانون کے تحت نافذ ہوا اس آخری فیصلے کا جو معاملہ ہے وہ ہے جو پہلے پانچ رکوعوں میں آیا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بےشت خصوصی سے متعلق ہے اہل عرب کی طرف البتہ چونکہ آپ کی بےشت عمومی ہے پوری نو انسانی کے لیے آپ نے جزیرہ نمایاں عرب میں دین کو غالب کر دیا قائم کر دیا بے ست خصوصی کا تو گویا کہ آخری مقصد آخری درجے میں مکمل ہو گیا لیکن یہ بے شک عمومی کے کام کا آپ نے آغاز فرمایا ہے صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے سات ہجری تک کوئی مبلغ کوئی دائی کہیں باہر نہیں بھیجا جب تک کہ جزیرہ نمایاں عرب میں اس حد تک کامیابی نہیں ہو گئی کہ قریش نے آپ کو تسلیم کر لیا اور آپ کے ساتھ صلح کی وہ جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے انا فتح فتح مبینہ قرار دیا ہے اس وقت تک آپ نے اپنی پوری توجہ آپ نے پورا وقت آپ نے ساری صلاحیتیں اپنی قوتیں مرکوز رکھی ہیں جزیرہ نمایاں عرب کے اندر البتہ جب اس حد تک کام پورا ہو گیا سن سات میں سن چھ میں حدیبیہ ہوئی ہے تو اس کے بعد آپ نے نامہ بر بھیجے اپنے خطوط بھیجے کیسر کے نام بھیجا کسرا کے نام بھیجا مقوقس کے نام بھیجا نجاشی بھی اب جو اس وقت تھا وہ نجاشی جو ایمان لائے تھے فوت ہو چکے تھے ان کی تو غائبانہ نباز جنازہ بھی حضور نے پڑھائی تھی اب جو نجاشی تھے وہ مسلمان نہیں تھے ان کے پاس بھی خط گیا ان خطوط کے نتیجے میں سلطنت روما سے ایک ٹکراؤ شروع ہو گیا غزوہ موتا ہوا اور اس کے بعد غزوہ تبوک یہ جو دو غزوات ہیں ان کا تعلق حضور کی بے عمومی سے ہے کہ اب بیرون ملک عرب آپ کی دعوت کا اور آپ کی اقامت دین کی جد و جہد کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے تو گیارہ رکو اس سورہ مبارکہ کے اس سے بحث کر رہے ہیں وہ غزوہ تبوک کے گرد ہیں ان میں سے چار رکو وہ ہیں کہ جو غزوہ تبوک کے لیے ذہنی تیاری کے لیے اور اس کے بعد کچھ آیات وہ ہیں کہ جو تبوک جاتے ہوئے اور تبوک سے واپسی پر نازل ہوئی اور کچھ حصہ وہ ہے جو تبوک سے واپس آ کر نازل ہوا وہ تو ہے گیارہ رکو جو چھٹے سے شروع ہو کر سولہویں تک جائیں گے مسلسل البتہ پہلے پانچ رکو وہ ہیں کہ جن میں اندرون جزیرہ نما عرب اندرون ملک آپ کے جو مشن تھا اس کی تکمیل کا جو آخری مرحلہ تھا اس کا اعلان ہو رہا ہے اب یہ جو پانچ رکو ہیں ان میں بھی ایک عجیب تقسیم ہے ان میں دو رکو وہ ہیں کہ جو سن آٹھ ہجری میں فتح مکہ سے قبل نازل ہوئے ان میں تیار کیا گیا ہے مسلمانوں کو فتح مکہ کے لیے کہ وہ نکلیں اور ساری رد و قدا ہو رہی ہے کچھ لوگوں کی طرف سے کچھ منافقین کی طرف سے کچھ سادہ دل مسلمانوں کی طرف سے نیک دل مسلمانوں کی طرف سے کچھ ایسے لوگوں کی طرف سے کہ جن کے وہاں رشتے دار ہیں کہ اب اگر جنگ ہوگی اور جا کر ہم حملہ کریں گے مکے پر تو اس سے یہ ہے کہ ان رشتے داروں کو بھی گدر پہنچے گا کچھ ایسے مسلمان تھے جن کی فیملیز وہاں تھیں اور انہیں اندیشہ تھا کہ وہ کہیں جب یہ چکی پیسے گی تو کہیں گڈوں کے ساتھ بھن بھی نہ پیس جائے تو ایک رد و قضا ہے جو ان دو رکوعوں میں آپ کو ملے گی کہ جو نازل ہوئے ہیں سن آٹھ میں فتح مکہ سے قبل اور تین رکوع وہ ہیں کہ جو نازل ہوئے ہیں سن نو میں زی قادہ کے بعد اور یہ جب کہ فتح مکہ ہو چکا اس سال حضور نے حج نہیں کیا پھر اگلے سال آپ نے بھی دوبارہ حج نہیں کیا لیکن آپ نے قافلہ بھیج دیا تھا کہ وہ جائے اور اس کے امیر کی حیثیت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھے امیر الحج لیکن جب وہ قافلہ روانہ ہو چکا تھا سن نو میں تو پھر وہ آیات نازل ہوئی کہ جو تین رکوعوں پر مشتمل ہیں جن میں آخری اعلان کیا گیا ہے کہ اب آئندہ یہاں کوئی عرب کوئی مشرق حج کے لیے نہیں آئے گا سن نو کا حج وہ مشترک تھا اس میں اہل ایمان بھی تھے اور اہل مشرق اہل شرک بھی تھے مشرقین مکہ بھی تھے ان کو بھی اجازت تھی اور وہاں اعلان کیا گیا کہ آئندہ مشرقین کے ساتھ اللہ کا کوئی معاہدہ نہیں ہے اور ایک مہلت دی جا رہی ہے اتنے وقت معین کی اس کے اندر اندر یا تو وہ اسلام لے آئیں اور یا ان کا قتل عام ہو جائے گا یہ سخت ترین آیات ہے قرآن مجید کی کہ جو اس حصے میں نازل ہوئی ہیں لیکن اس کی اس کا فلسفہ سمجھ لیجئے یہ قائم مقام ہے اس عذاب استثال کے جو عذاب قوم نوح پر آیا قوم حود پر آیا قوم صالح پر آیا قوم شعیب پر آیا صدوم اور عامورہ کی بستیوں پر آیا آل فرعون پر آیا وہ اب مشرقین عرب پر اس لیے آنا ضروری تھا کہ ان کی طرف حضور بھیجے گئے انہی کی زبان میں کتاب اتار دی گئی ان پہ اتمام حجت ہو گیا حق و برہن ہو گیا اب اگر وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو عذاب اس سال کے مستحق ہو چکے ہیں البتہ یہ کہ انہیں پہلی قسط جو دی گئی عذاب کی وہ تو غزوہ بدر کی شکل میں تھی اب آخری یہ ہے کہ چیلنج کر دیا گیا کہ اب اتنی مدت کے اندر اندر اگر تم ایمان لے آؤ گے تو تمہاری خیریت ہے نہیں لاؤ گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا اور اس میں خود بخود امپلائڈ تھی یہ بات کہ اگر تم نہ ایمان لانا چاہو نہ قتل ہونا چاہو تو جزیرہ نمایاں عرب کو خیر بات لے کے چلے جاؤ جہاں سیم سمائے چلے جاؤ اب عرب میں نہیں رہ سکتے اس جزیرہ نمایا عرب کو پاک کر دیا جائے گا شرک تو دو رکو وہ تین یہ اب اس میں ایک اور کمپلیکیشن ہے یہ دو رکو پہلے اور تین رکو بعد میں ترکیب زمانی تو یہ ہے ان تین رکوؤں کا ایک رکو پہلے نکال کے لے آیا گیا ہے جیسے میں نے کہا تھا کہ سورہ انفال میں ایک آیت جو تھی کہ جو بڑی اہم تھی اور جو بڑی یوں سمجھیے کہ ایک حساس مسئلے پر تھی کہ مال غنیمت کا کیا ہوگا اس کو پہلے لے آئے حالانکہ اس کا اصل حکم اس کی اصل بحث جو ہے وہ سورت کے اندر چل رہی ہے جا کے وقت میں آ رہی ہے اسی طریقے سے قرآن کا اسلوب ہے کہ جو خاص بہت اہم شے تھی اگرچہ وہ ان تین رکوعوں سے متعلق ہے جو بعد میں نازل ہوئے ہیں لیکن ان کو پہلے سب سے پہلے صورت میں رکھ دیا گیا ہے تو گویا کے پہلے پانچ رکو بھی تین حصوں میں ہیں پہلا رکوع جو چھ آیات پر مشتمل ہے یہ وہ چھ آیات ہیں جن کو دیکھ کر حضرت علی کو بھیجا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر حج کے اعلان کرو اعلان عام کر دو میری طرف سے کہ اب مشرقین کے ساتھ کوئی معاہدے نہیں اس کے بعد وہ دو رکو ہیں جو ایک سال پہلے نازل ہوئے ہیں فتح مکہ سے قبل پھر دو رکوع وہی ہیں کہ جو ان چھ آیات کے تسلسل میں ہیں جو زی قادہ سو نو ہجری میں نازل ہو رہے ہیں تو یہ تین حصوں میں پہلے پانچ رکو ہیں لیکن ان پانچ رکو کا تعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے خصوصی کا جو تکمیلی مرحلہ ہے در حقیقت اس سے ہے برات من اللہ و رسول ہی اعلان برات ہے لا تعلقی کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے احل نظین من المشرقین ان لوگوں کی جانب جن سے مسلمانوں تم نے مشرقوں میں سے معاہدے کیے اللہ کی طرف سے سارے معاہدے ختم البتہ یہ بڑا کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ جو آیا ہے اس کے بعد اس کے اندر تھوڑی تھوڑی وہ جو ہے تفصیل جب آئے گی تو اس میں رعایتیں دی گئی ہیں لیکن اعلان ایسا ہے اور اس آیت اس صورت سے پہلے یہ واحد صورت ہے قرآن مجید کی جس سے پہلے آیت بسم اللہ نہیں ہوتی اور اس کا سبب یہ بیان کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ صورت تو ننگی تلوار لے کر نازل ہوئی ہے آیت بسم اللہ میں تو اللہ کے نام ہے الرحمان الرحیم تو یہ صورت جو ہے یہ تو ننگی تلوار لے کر نازل ہوئی ہے اہل شرک کے لیے جو اعلان اس میں کیا گیا ہے کہ ان کو قتل کیا جائے گا قتل عام ہوگا تو گویا کہ اس کے مضامین جو ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ رحمانیت اور رحیمیت کے ساتھ بظاہر ان کی مناسبت نہیں ہے اس لیے اس صورت سے قبل آیت بسم اللہ نہیں لکھی جاتی واللہ عالم برات من اللہ و رسول آحت من المشرقین اعلان برات ہے اعلان لا تعلقی ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان تمام لوگوں سے کہ جن سے مسلمانوں نے معاہدے کیے فصیح الفظ ارب کا شورے گھوم پھر لو اس زمین میں یعنی اس جزیرہ نما عرب میں چار مہینے کی تمہیں مہلت دی جا رہی ہے والم غیر و اللہ اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اللہ کو شکست نہیں دے سکتے وان اللہ مخزل کافرین اور اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا اب ان کے لیے یہ آخری جو ہے قسط جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی وہ آ کر رہے گی یہ جو کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ آیا ہے یہ ان معاہدوں کے ضمن میں تھا کہ جن میں کوئی میعاد معین نہیں تھی غیر میعادی معاہدے عام معاہدہ ہے دوستی کا نو وار پیکٹ ہے اس کے لیے کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے ان کے لیے تو کھلم کھلا کہہ دیا کہ ٹھیک ہے چار مہینے کی ہم مہلت دے رہے ہیں اس کے بعد ہمارا کوئی معاہدہ نہیں اور یہ بالکل معقول بات ہے اس لیے کہ ایک ہی دن میں نہیں کیا ہے وہ بات یہ ہو گئی کہ معاہدہ پہلے جو ہے ان کی طرف پھینک دیا گیا تو ہم بھی امبز الحم سوا اعلان کیا جا رہا ہے اور پھر ایک دن میں اقدام بھی نہیں ہو رہا چار مہینے لیے جا رہے ہیں تو یہ ہے معاملہ ان کا جو معاہدے غیر تھے جن میں کوئی مدت معین نہیں تھی وہ اذان امن اللہ و رسول ہی سے یوم الحج اکبر اور اعلان عام ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کی جانب حج اکبر کے دن یوم الحج اکبر بڑے حج کے دن بڑے حج سے مراد حج ہے یہ ہمارے ہاں جو عام خیال ہے کہ جمعے کو حج ہو تو حج اکبر ہے یہ بغیر کسی بنیاد کے ہے اصل میں عمرہ جو ہے وہ حج اصغر ہے اور جو حج ہے وہ حج اکبر ہے عمرہ بھی ایک چھوٹا حج ہے تو وہاں اکبر اور اصغر اس اعتبار سے ہوتے ہیں یوم الحج الاکبر جب جو حج آ رہا ہے اس دن ان اللہ بری المشرقین و رسول اعلان عام چونکہ حج میں تو تمام اطراف و اکناف جو ہیں جزیرہ نما عرب کے وہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں تو اعلان عام ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ بری ہے الگ ہے اس کا کوئی معاہدہ مشرقین کے ساتھ نہیں ہے نہ صرف اللہ بلکہ اس کے رسول بھی وہ ان تم تم فو خیر القوم اور اگر تم بعض آ جاؤ توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے اسی میں خیریت ہے وہ ان طول تم اگر تم پیٹ موڑ لو گے روگردانی کرو گے فالم الکم غیر موجز اللہ تو سن رکھو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے تم اللہ کو شکست نہیں دے سکتے وہ بشر النظین و عذاب علیم اور ان کافروں کو اے نبی بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی الزین آہد آہت مد المشرقین اب یہاں ایک استثنا ہو رہا ہے یہ ہے جن کے ساتھ میادی معاہدے تھے دو سال کا معاہدہ ہے ایک سال کا معاہدہ ہے چھ ماہ کا معاہدہ ہے اس کو مستثنا رکھا غیر میادی معاہدہ تھا اس کے اعلان کر دیا اور چار مہینے کی مہلت دے دی جو میادی تھا اس کو فرمایا آہد آہت مد المشرقین ہاں اس کے سوا وہ لوگ ہوں گے کہ جن سے تم نے مسلمانوں مشرقین میں سے جن سے معاہدے کیے سم لم یون قسو کم شیئن پھر انہوں نے کوئی کمی نہیں کی کوئی شے جو ہے جو بھی شرائط تھی اس میں سے کسی میں کوئی کمی نہیں کی وہ اپنے معاہدے کی شرائط کی پابندی کرتے رہے ولم یو ظاہر علیکم اور نہ تم پر تمہارے دشمنوں کی کوئی مدد کی احدن کسی کی بھی فاطم و الام عہدہ ہوں تو ان کے لیے ان کی مدت مکمل کر دو الا مدت ہم جو بھی مدت ہے کسی کی دو سال کی ہے کسی کی چھ مہینے کی ہے تو جو میادی معاہدہ ہے اس کی بشرطے کے ان کی طرف سے کوئی خلاف ورزی نہ ہوئی ہو تو ان کی مدت جو ہے وہ پوری کر دو ان اللہ یحب المتقین یقین اللہ تعالیٰ تقوا والوں کو پسند کرتا ہے فیض الصن الشر الحرم جب یہ مہینے جو رعایت کے مہینے ہیں پناہ کے مہینے ہیں یعنی دو شکلیں ہو گئی جیسے عورت کی جو عزت ہوتی ہے فرض کیجیے طلاق دی گئی تو ایک عزت تو یہ ہے کہ تین ماہ جو ہے یا تین حیض آ گئے لیکن اگر فرض وہ اگر حاملہ ہے تو وضع حمل تک وہ عزت رہے گی اسی طریقے سے جن لوگوں کا کوئی میاد مقرر نہیں تھی ان کے لیے چار مہینے مقرر کر کے اور ان کے معاہدوں کا اعلان کر دیا جن کی میاد مقرر تھی کہا کہ جیسے ہی میاد ختم ہوگی پھر معاہدہ نہیں ہوگا اب یہ رینیو نہیں ہوگا لیکن یہ کہ اس مدت کی تکمیل کر دی جائے گی اصل اشر الحرم اور جب یہ محترم مہینے سمجھ لیجیے اس لیے کہ اب ان کو ان کے لیے جو امان کے مہینے ہیں جو تمہیں دے دیے گئے ہیں جب یہ ختم ہو جائیں گے فخل المشرقین ہے تو تو وہ تو قتل کرو ان مشرقوں کو جہاں پاؤ یہ سخت ترین الفاظ ہے وہ خزور ہوں پکڑو ان کو وہ شروع ہوں گراؤ کرو ان کا وہ اردو لہم کل مرسد اور ہر جگہ گھات لگا کر بیٹھو ان کو پکڑنے کے لیے یہ آخری ہے جو کہ ان کی رسوائی اب ظاہر بات ہے یہ آیات پڑھ کر سنائی گئی مشرقین موجود تھے اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہوگی کس انداز میں اب انہیں چیلنج کیا جا رہا ہے یہ رسوائی واللہ مخصل کافرین اللہ ان کافروں کو رسوا کر کے رہے گا حضرت علی کو بھیجا گیا اس لیے کہ قافلہ روانہ ہو چکا تھا پھر یہ آیتیں اتنی ہیں چھ تو ان آیتوں کو دیکھ کر حضور نے بھیجا کہ علی جاؤ اور میرے نمائندے کی حیثیت سے حج کے اجتماع میں تم اعلان کرو اس لیے کہ عرب کا رواج یہ تھا کہ کسی بڑی شخصیت کی طرف سے اتنا بڑا اعلان وہ کوئی اس کا قریبی عزیز کر سکتا تھا تو وہ قافلہ حج جو ہے کہیں پڑاؤ پر تھا درمیان میں حضرت علی پہنچے امیر تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تو جب حضرت علی وہاں پہنچے ہیں تو پہلا سوال کیا حضرت ابو بکر نے امیر اور مامورن آپ امیر بنا کر بھیجے گئے یا مامور اگر تو مجھے معذور کر کے آپ کو امیر بنا کر بھیجا ہے حضور نے تو آپ یہاں بیٹھیے میں ادھر بیٹھوں گا لیکن اٹ مسٹ بی ہو اور اگر آپ معمور ہیں میں ہی امیر ہوں لیکن معلوم ہونا چاہیے یہ نظم کا معاملہ ہے دین کے اندر جماعتی زندگی اور مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا کہ سب سے زیادہ غیر منظم قوم دنیا میں مسلمانوں کی یہاں یہ کہ آتے ہی پہلی بات یہ ہو رہی ہے امیروں اور معموروں بات طے ہو جانی چاہیے آپ امیر ہو کر آئے ہیں تو میں چارج دیتا ہوں آپ کو اور معمور ہے تو مجھے معلوم ہونا چاہیے ان کا معمور ہوں میں معمور ہی بنا کے بھیجا گیا ہوں امیر الحج آپ ہی ہیں البتہ ان آیات کا اعلان میں کروں گا حضور کی طرف سے حج کے اجتماع میں اس میں یہ اعلان ہو رہا ہے فیضن صلاح الشر الحرم فخر المشرقین حیث وجد تبو ہوں و خزو ہوں و سرو ہوں و قدو الحم کل مرسد فعن تابو و اقام الصلاح و آتم الزکاتا پھر اگر وہ توبہ کریں نماز قائم کریں زکات ادا کریں فخلو لو سمیلا ہوں تو ان کا راستہ چھوڑ دو کھول دو مسلمان ہو گئے ان اللہ غفور الرحیم یقین اللہ غفور الرحیم ہے وہی کہا من المشرقین استجارہ کا اور اگر مشرقین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ طلب کرے حتیٰ یسما کلام اللہ اتنا بڑا ہمیں الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے بہت سے لوگ ہوں گے ابھی تک انہوں نے توجہ کی ہی نہیں سوچا ہی نہیں محمد کیا کہہ رہے ہیں کیا دعوت ہے اب یہ کہ تمام جزیرہ نمایاں عرب کے لوگوں کو اتنا بڑا الٹیمیٹم آ گیا ہے تو وہ سنجیدگی سے سوچنے پہ مجبور ہوئے کہ یہ کیا بات ہے کیا دعوت ہے جس کے لیے ہمیں یہ الٹیمیٹم دے دیا گیا تو اگر ان میں سے کوئی آپ سے امن مانگے امان مانگے پناہ طلب کرے تاکہ وہ آپ کے پاس آ کر اللہ کا کلام سنے حتیٰ یسما کلام اللہ یہ آج میں نے کوٹ کی تھی تعارف ہے قرآن میں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے وہ اس حوالے سے حتیٰ یسما کلام اللہ یہاں تک کہ وہ آپ کے پاس آئیں اللہ کا کلام سنے سم ابلی ہو مامنا پھر انہیں ان کی امن کی جگہ پر پہنچا دیں یہ نہ ہو کہ وہی کہ کرو فیصلہ اسلام قبول کرتے ہو یہ کرتے ورنہ تمہاری گردن اڑاتے نہیں وہ امان لے کر آیا تھا کلام اللہ سننا چاہتا تھا اب فیصلہ وہ جو بھی کرے لیکن اس کو جا کر اپنے گھر اس کے امن کی جگہ تک پہنچا دو امنا لال کا بیان قوم اللہ عالمون اور یہ اس لیے کہ یہ لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ ابھی تک غافل ہی رہے انہوں نے سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ دعوت کیا ہے یہ چھ آیات جو ہیں ان کا سلسلہ جڑے گا چوتھے چھ کے ساتھ جا کر اب جو دوسرا رکوع اور تیسرا رکوع آ رہے ہیں یہ ہے کہ جو سن آٹھ ہجری میں فتح مکہ سے قبل نازل ہوئے اور اس میں مسلمانوں کو آمادہ کیا جا رہا ہے قریش کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اگر کہ جنگ بالفیل نہیں ہوئی لیکن کیا معلوم تھا ممکن ہے خون ایسی ہو جائے ممکن ہے مکے کی گلیاں جو ہیں وہ خون کی ندیاں جو ہے اس میں بہنے لگے سارے سارے اندیشے تھے وہ تو جو ہو گیا وہ تو بعد میں معلوم ہوا کہ کیا ہوا ہے لیکن بہرحال اس میں جو ریلیکٹنس تھی کچھ لوگوں میں بربنائے منافقت کچھ لوگوں میں بربنائے شرافت اور ایک سادہ لوہی کچھ لوگوں میں اس وجہ سے کہ ان کے اجزاء اور اقربا وہاں تھے اور انہیں اندیشہ یہ تھا کہ کہیں وہ کے ساتھ وہ بھول بھی نہ پس جائے اللہ و اور رسول ہی اصل میں یوں ذہن میں رکھیے کہ جو صلاح حدیبیہ ہوئی تھی اس کو خود قریش کے حلیف قبیلے نے توڑ دیا اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آج سیرت میں آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ ابو سفیان جو سردار ہیں مکے کے وہ آئے ہیں چل کر یہ درخواست لے کر کہ حضور اس صلح کی تجدید کر دیجئے حضور نے تجدید نہیں کی سفارشیں بھی کروائی انہوں نے جو بھی کروا سکتے تھے حضرت علی سے کوشش کی اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور کی زوجہ محترمہ تھی وہاں گئے انہوں نے بھی کوئی حوصلہ نہ دیا بلکہ وہاں تو واقعی اور ہو گیا کہ وہ گئے اپنی بیٹی کے ہاں حضور کا بستر بچھا ہوا تھا بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابا جان ذرا ٹھہریے وہ کر کھڑے رہ گئے تو بستر طے کر دیا اب بیٹھ جائیے اب یا سردار قریش انہوں نے کہا کہ یہ بستر میرے لائق نہیں تھا یا میں اس بستر کے لائق نہیں تھا حضرت ام حبیبہ فرماتی ابا جان آپ اس بستر کے لائق نہیں یہ نبی کا بستر ہے اور آپ ناپاک ہیں آپ مشرق ہیں اب کیا کہیں ان سے سفارش کرو گے معلوم ہوا کہ وہ ساری گئے تو تھے اس لیے کہ بیٹی سے سفارش کروا دیں گے تو شاید زبان میرا کھل سکی ہو اس وقت ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے یہ چیمیں گوئیاں کی ہو کہ دیکھیے اچھی بات نہیں ہے صلح اچھی بات ہوتی ہے اب یہ قریش کا سردار آیا ہے گڑ گڑا رہا ہے سفارشیں کروا رہا ہے تو صلح کر لینی چاہیے کیوں صلح نہیں کر رہے حضور اس کو پس منظر میں رکھیے تب یہ آئے آپ کی سمجھ میں آئیں بھائی کیسا یقین مشکی رحد اللہ کیسے ہو سکتا ہے مشرقین کے لیے کوحد اللہ کے نزدیک وائندہ رسول ہی اس کے رسول کے نزدیک آحت کو مند المسد الحرام سوائے ان کے کہ جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا تھا مسجد حرام کے پاس سلح حدیبیہ دیا ہمقابو رکھو تقیب تو جب تک وہ اس پر قائم رہے سیدھے رہے تمہارے لیے تم بھی قائم رہو سیدھے رہو ان اللہ المتقین لیکن اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتا ہے یعنی جب تک انہوں نے نہیں توڑا تھا معاہدہ ہم نے بھی پیروی کی ہم نے اس کی پوری جو ہے پوری پوری پابندی کی لیکن یہ کہ اب جب کہ ان کی طرف سے یہ توڑا جا چکا ہے تو اب کوئی دباؤ نہیں ہے کوئی اخلاقی اصول نہیں ہے کہ لازمن معاہدے کی تجدید کی جائے اب صورتحال کو دیکھنا ہے حضور کو پورا اندازہ ہو چکا تھا کہ اب ان مشرقین میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ مقابلہ کر سکے تو معاہدے کا مطلب کیا ہوتا کہ کفر اور شرک کو ایک فریش لیز آف ایگزٹینس دے دیا جائے دس سال کے لیے اگر معاہدہ کریں دس سال کے لیے کفر جگہ ڈنکا بجائے گا حرم کے اندر اور بچے کے اندر تو حضور کو پورا اندازہ تھا اس لیے آپ نے تجدید نہیں کی کیسا وہیں ان گھروں والے تم کیسے جبکہ اگر وہ تم پر کہیں قابو پا لیں غالب آ جائیں لا یار قبو من کو ملدم ملازم تو ہر لحاظ نہیں کریں گے نہ تمہاری قرابت کا نہ عہد کا ان کے ہاں تو نہ قرابت کے کوئی معنی ہے نہ معاہدے کے کوئی معنی ہے معاہدہ جب بھی چاہ توڑ دیا قرابت داری کے خلاف کیا یہ دونوں افواہم اب وہ جو آئے ہیں سنا کی تجدید کرنے کے لیے اور چاپلوسی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں راضی کر لیں اپنے منہ سے وہ تابا قلوب اب بھی ان کے دل انکاری ہے دل اب بھی نہیں مان رہے واکثر فاسقون اور ان کی اکثریت فاسقین پر مشتمل ہے اس طرح میں آیات اللہ سمرن کرینا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کو فروخت کیا ہے حقیق کی قیمت کے بس اپنی چودراہٹیں اپنی سیادتیں حق کو پہچاننے کے باوجود محمد الرسول اللہ تیرہ برس تک ان کے ہاں بارہ برس تک دعوت دیتے رہے انہوں نے قرآن مجید کو رد کیا فسدو ان سبھی رہی لوگوں کو روکتے رہے خود بھی رکے رہے اللہ کے راستے سے ان نو سا ماں کانو یا عملوں بہت ہی بڑا ہے ان کا عمل جو رہا ہے لا یا قبول نفی مومن علم ولا ذمہ دوبارہ یہ کسی مومن کے حق میں نہ قرابت کا کوئی لحاظ کرتے ہیں نہ کسی عہد اور معاہدے کا کرتے ہیں وہ الائے قحم بہت اور حقیقت میں یہی لوگ ہیں جو حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں بھائی تابو آب و سلاتا آتم پھر بھی اللہ نے راستہ کھلا رکھا ہوا ہے اب بھی پوری بات ہے کہ اگر وہ توبہ کرے اور نماز قائم کرے اور زکات دے بھائی کو پھر دیے تو وہ تمہارے دینی بھائی ہے وہ نفصل الآیات القومی عالمون اور ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں جو جو علم حاصل کرنا چاہے وہ نقص و ایمانہ ہوں نمباد آتے ہی اور اگر انہوں نے توڑ دیا ہے اپنی اس قسم کو اور معاہدے کو اس کے بازنے کے بعد وہ تالو فی جینے کو اور جبکہ وہ انہوں نے ایب لگایا ہے تمہارے دین کے معاملے میں فقات لو امت تو اب جنگ کرو ان کفر کے اماموں سے یہ ہے الفاظ جو بہت نوٹ کر دیے امت الکفر کون تھے جزیرہ نما عرب میں کافی تو سب تھے مشرق سب تھے امت الکفر امت الشرک یہ قریش تھے متولی کعبے کے بتوں کے مجاور یہ سارا مرکز جو ہے شرک کا جو بنایا اللہ کے گھر کو توحید کا مرکز تھا اسے شرک کا اڈا بنا دیا یہ ہے امام جب تک ان کو شکست نہ دی جائے تو ظاہر بات ہے کہ جزیرہ نمایاں عرب پر دین کے غلبے کا تصور نہیں ہے چاہے وہاں کوئی فارمل حکومت نہیں تھی کوئی سلطنت نہیں تھی کوئی ریاست نہیں تھی کوئی کوئی جو ہے فارمل دارالخلافہ نہیں تھا لیکن مانوی اعتبار سے یہ ام القڑا یہ مرکزی بستی ہے یہ ہے اس پورے جزیرہ نمایاں عرب کا صدر مقام ایک اعتبار سے اور یہاں کے جو لوگ ہیں اب القفر ان کے ساتھ جلد کرو فقات لو اب القفر تو کٹال کرو ان کفر کے اماموں سے ان نہ لا مانا لہم ان کی کسی قسم کا کوئی پاس نہیں ان کی کوئی قسمیں نہیں ہیں کوئی کوئی اعتبار نہیں لال لہم یا شاید کہ وہ باز آ جائیں یعنی سختی سے شاید باز آ جائیں اے مسلمانوں نرمی کے ساتھ وہ باز آنے والے نہیں اللہ تو قاتل قومن نہ قوم میں کیا ہو گیا تمہیں تم جنگ نہیں کرنا چاہتے ایسی قوم سے جنہوں نے اپنے عہد کو توڑا واحدہ انہوں نے توڑا ہے مسلمانوں نے بھی توڑا نہ مسلمانوں کے حلیف قبیلے نے توڑا انہوں نے وعدہ جو کیا تھا اس کو توڑا ہے تو کیا ہو گیا تمہیں شرافت کی وجہ سے یا بزدلی کی وجہ سے یا منافقت کی وجہ سے یا اور کسی سبب سے تم ان سے جنگ نہیں کرنا چاہتے اللہ تو قاتل نہ کیا تم قتال نہیں کرنا چاہتے قوم اس قوم سے نہ کسو مانو جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی وہ ہم بے اخراج رسول یہی تو ہے کہ جنہوں نے رسول کو مکے سے نکلنے پر مجبور کیا وہ ہم بدعو کو مبولا مر رہا اور انہوں نے ہی آغاز کیا تھا ظاہر بات ہے کہ کتنا مسلمانوں کو ستایا تھا مکے میں مسلمانوں میں سے بادوں کو شہید کیا تھا مکے میں کتنوں کو تکلیفیں دی تھی ٹارچر کیا تھا پرسیکیوٹ کیا تھا انہوں نے کیا پہلی مرتبہ اب دیکھیے یہ ہے وہ سرچنگ کوشچن اے مسلمانوں کیا ان سے ڈر رہے ہو یہ کوئی مزدلی ہے جو تم پر تاریخ ہو گئی ہے قریش کے خلاف اقدام سے گھبرا رہے ہو فلاح احق و فل ان کن تم مومنین تو اگر تم مومن ہو تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اب یہ اس کا حکم ہے تمہیں اقدام آخری کرنا ہے قاتلوہم کرو جنگ ان سے اللہ اللہ تعالیٰ عذاب دے گا انہیں تمہارے ہاتھوں وہ یق اور ان کو رسوا کرے گا وہ انسر کم علیہ اور تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف وہ یش کے سدور قومی اور اہل ایمان کے سینوں کی جلن کو دور کر دے گا ٹھنڈ کٹا فرمائے گا یعنی اب بھی مکے میں ایسے لوگ تھے کہ جن پر ٹارچر ہو رہا تھا وہ جو ضعیف تھے جو نہیں کر سکتے تھے سفر نہیں کر سکتے تھے یا خواتین تھیں تو ان کے اوپر جو بھی ظلم ہو رہے تھے تو جب ان لوگوں کی اب درگت بنے گی تو ان کے بھی دلوں کو کچھ ٹھنڈک ملے گی اور ان کو بھی کچھ نہ کچھ ان کے احساسات جو ہیں اس کے اندر کچھ سکون ہوگا یوز قلوب ہی ان کے دلوں میں جو غصہ بھرا ہوا غم بھرا ہوا اللہ تعالیٰ اسے نکالے گا وہ یتوب اللہ علیہ بھیا شاہ اور اللہ تعالیٰ توبہ نصیب کر دے گا جس کو چاہے جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق دے دے گا وہ اللہ علیم الحکیم اور اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے اب تیسری مرتبہ وہ آیت آ ہے قرآن میں ام حسب تم انتت رکھو ام حسب تم انتت خل الجن کا لمبا یات کو مسل الدین خلو من قبل کم مست الباسا ودر وزلزلو حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله على ان نصر الله قريب اسی طرح پھر یہ آیت ہے دو سو چودہ سورہ بقرہ کی ایک سو بیالیس سورہ عال عمران کی ام حسب تم انتت خل الجنہ اب یہ تیسری مرتبہ ام حج تم الکت رکھو اب یہ آج نمبر سولہ ہے ایک اور چھ کو بھی جمع کریں گے تو سات بنے گا ام حسب تم انکت رکھو تم چھوڑ دیے جاؤ گے ولما عالم اللہ الزین جہاد ان کو ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں کون ہے تم میں سے حقیقت جہاد کرنے والے دوسری قوموں کے خلاف جہاد کرنا اور تھا اب اپنی قوم کے خلاف جہاد کرنے کے لیے جانا ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر ایک اور اضافی امتحان ہے جو اللہ تمہارا دینے لینا چاہتا ہے ولم جب تقر اللہ ولا رسول ولن ولیجا اور دیکھ لینا چاہتا ہے اللہ کے کون ہے وہ لوگ کہ جو اللہ کے سوا اور اس کے رسول کے سوا اور اہل ایمان کے سوا کسی کے ساتھ دلی تعلق دلی محبت اور دلی رازداری کا کوئی تعلق نہیں رکھتے یہ رشتے جب تک کٹیں گے نہیں ایمان کی تلوار سے اس وقت تک تمہارا خلوص جو ہے اللہ کے ساتھ اور دین کے ساتھ وہ کیسے ثابت ہوگا واللہ خبیر بما تعملون اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے ماں کان مشرقین یامرو مساجد اللہ ان مشرقوں کا تو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آباد کریں اللہ کے گھروں کو یہ مسجد ہے اللہ کا گھر ہے یہ بیت اللہ ہے یہ مشرقین اس کے متولی بنے بیٹھے ہیں ان کا کوئی حق نہیں ہے یہ توحید کا مرکز ہے بیت اللہ ماں مشرقین نہیں ان کی ان کا یہ حق یامر مساجد اللہ یہ متولی بنے بیٹھے ہوئے اس کے شاہدین اعلان سے بالکفر اپنے اوپر کفر کی گواہی دیتے ہوئے یعنی اعلانیہ کافر ہیں مشرق ہیں اور پھر وہ بیت اللہ کے متولی بنے ہوئے الائے کا حب تک اعمال ہوں ان کے سارے اعمال حق ہو گئے یعنی حاجیوں کی خدمت کر دی پانی پلا دیا یہ کر دیا وہ کر دیا ان کی کوئی حیثیت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے ان کے جو شرک ہے اور کفر ہے اس نے ان کے تمام اعمال حق کر دیے تو پھر نارے ہوں خالدون اور آگ ہی میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ ان نما یامر و من عام الب اللہ و یوب اللہ مسجدیں اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا تو ان کا حق ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر وہ اقامت صلاح کا نماز قائم کرے آتش زکات اور زکات ادا کرے اور نہ ڈرے کسی سے سوائے اللہ یقون فاصاً تو ایسے لوگ ہیں کہ جو جن کے بارے میں توقع ہے کہ وہ راہ یاب ہوں گے اور منزل مراد تک پہنچ جائیں گے اجال تم شکایت الحاج جو عمارت اور مسجد الحرام کمن امن بلّہ و یوم الآخر کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد رکھنا اس کو برابر کر دیا ہے اس کے لیے شخص ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر وہ جہاد نہ بھی اللہ اللہ کے عادق جہاد کرے یہ مشرقین مکہ مشرقین قریش یہ کیا کرتے ہیں ان کا یہی کریڈٹ ان کا کیا ہے کہ بیت اللہ کو آباد رکھا ہوا ہے حاجی آ رہے ہیں تو ان کی خدمت کر رہے ہیں انہیں دودھ پہ پانی پلا رہے ہیں تو بس یہ تو کیا یہ چیزیں برابر ہو گئی ان کے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ لا عند اللہ یہ دونوں برابر نہیں اللہ کے نزدیک واللہ لا اللہ القوم الظالمین اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا اللہ وجاهدوا اللہ بے والی مال خوشی وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے ہجرت کی پھر جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے آزم درج اصم نند ان کا بہت بلند و بالا اور بہت عظیم رتبہ ہے اللہ کے نزدیک وہ الاحم الفائزون اور حقیقت میں وہی ہے بشارت دیتا ہے ان کا رب اپنی رحمت خاص اپنے خزانۂ فضل سے رحمت کی و رضوان اور رضامندی کی و جنات الحم فیح نعیم و مقیم اور ان باغات کی کہ جن کے اندر بہت ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی خالدین فیحا ابدا جن میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ ان اللہ اجر عظیم یقینا اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے یا الذین لا تتخذوا آباءکم اب چونکہ کچھ مسلمانوں کو جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ ہوگا کہ آخر وہ ہمارے باپ ہیں وہاں پہ بھائی ہیں اب یہ جنگ ہوگی چلیے ابھی تک امید تھی کہ وہ لوگ شاید ایمان لے آئیں تو ہمارے ساتھ ہو جائیں ابھی تک وہ ایمان نہیں لائے ہیں اب اگر ادھر سے چڑھائی ہوگی ہمیں جانا پڑے گا اپنے ہاتھوں جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو اپنے بھائی بندوں کو قطع کرنا پڑے گا یہ چیز جو رکاوٹ بن رہی تھی تو ذرا اب اس کے اوپر ایک ضرب لگ رہی ہے ان دو آیتوں میں اور قرآن مجید کی اہم ترین آیتوں میں سے اگلی آیت ہے جو آئے گی اس کے بعد آیت نمبر چوبیس یا مناتو اخوانکم مولیا اے ایمان اپنے باپوں اور بھائیوں کو اپنے ولی اور دوست اور حمایتی مت سمجھو مت بناؤ تلستحب القفر رال ایمان اگر انہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کیا ہے اگر اب بھی تمہارے دل میں ان کے لیے محبت ہے اور اور تمہارے دل میں وہ تعلق جو ہے موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ رشتہ تمہارا مضبوط نہیں ہے اللہ کے لیے غیرت نہیں ہے دین کے لیے توحید کے لیے غیرت نہیں ہے یا یہ منو لا آبا کم کم مولیا مولیاتحب القفر عالل ایمان محمد یہ طلّہ کم تو جو کوئی بھی ان کے ساتھ وہ ولایت کا تعلق رکھے گا دوستی اور اور جو پشت پناہی کا وہ فولا کہ ظالمون تو خود وہ بھی پھر ظالموں میں شریک ہو جائیں گے اب وہ آیت آ رہی ہے خاصی طویل آیت ہے اور یہ بہت ہی اہم آیت ہے کل اے زبین سے کہہ دیجیے انکان آبا کم و ابناؤ کم و اخوان کم و ازواج کم و عشیرت کم و طرف تو موہا و تجارت ان تقشا کا سادا دہا وہ و تردو احب الیکم من اللہ و حتى یاتی اللہ لا القوم الفاسقین اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر ہو تمہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور تمہاری برادری رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بہت محنت سے کمائے ہیں جمع کیے ہیں وہ تجارت جس کے مندے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے ڈرتے رہتے ہو اور وہ حویلیاں اور وہ محل جو تم نے بنائے ہیں تمہیں بہت پسند ہیں ہے بساتا اگر یہ آٹھ چیزیں محبوب تر ہیں احبا الیکم کم ان آٹھ کی محبت زیادہ ہے تمہارے دنوں میں من اللہ ہے وہ رسول ہی و جہاد ان کی سبھی ہی اللہ کی محبت رسول کی محبت اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت اگر یہ تین محبتیں کم ہیں وہ زیادہ ہیں فتح رب بسو تو جاؤ انتظار کرو دفاع ہو جاؤ فتح بس جاؤ انتظار کرو حتہ یا اللہ بے عمری یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے و اللہ یا دل قبل فاسقین اللہ ایسے فاسقوں کو راہیاب نہیں کرتا بہت سخت آیت ہے بہت اہم آیت ہے بڑی کیٹیگوریکل ہے ہر شخص اپنے باطن میں ایک ترازو نصب کرے اپنے باطن میں کسی اور کو نہ ناپیے تو یہ اپنے آپ کو توڑیے بل انسان و اعلیٰ نفس ہی بصیرہ انسان اپنے آپ سے خوب واقف ہے ایک میں ڈالیے پلڑے کے اندر یہ آٹھ محبتیں باپوں کی محبت بیٹوں کی بھائیوں کی بیویوں کی یا شوہروں کی اسپاؤس کی یا اس کے بعد رشتے داروں کی اور تین شکلیں ہیں مال کی وہ مال جو جمع کیا ہے اور وہ تجارت جو بڑی محنت سے جمائی ہے اس کا مندے کا اندیشہ رہتا ہے اور وہ گھر بنائے ہیں محل بنائے ہیں کوٹیاں بنائی ہیں ولاز بنائے ہیں بڑے ان کو سجایا ہے ڈیکوریٹ کیا ہے اگر ان آٹھ چیزوں کی محبت تمہارے دل میں زیادہ ہے اللہ کی محبت اس کے رسول کی محبت اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے یہاں یہ تیسری چیز ہے کانکریٹ پہلی دو تو آپ کہہ سکتے ہیں میرے دل میں بڑی محبت ہے آپ کو کیا پتا ٹھیک ہے بھائی ہو سکتا ہے تنو محبت ہو اللہ کی آپ کے دل میں اور رسول کا بھی عشق ہو سکتا ہے کہ تنو ہو آپ کے دل میں لیکن تیسری محبت تو نظر آ جائے گی اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت کتنی ہے اگر یہ تین محبتیں ہلکی ہیں وہ پڑھنا بھاری فتح بس بسوحت جاتی ہے اللہ عمر تو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے اور اللہ ایسے فاسقوں کو ایسے ناہنجاروں کو ایسے سرکشوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا یہ سیلف اسسمنٹ اسکیم ہے ہر شخص خود اپنا جائزہ لے کہاں کھڑا ہے اس کی allocation of time allocation of energies اپنی صلاحیتیں کہاں لگا رہا ہے کہاں کپ پا رہا کس کام میں لگا رہا ہے اسی کو پھر علامہ اقبال نے ایک شعر میں جمع کر دیا ہے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ گما پیمند الہ الا اللہ مال و دولت دنیا کی تین شکلیں دولت جیسے بھی ہو ایسٹس ہو بینک بیلنس ہو جو بھی ہو یہ مال و دولت ہے دنیا نمبر دو جائیداد ہے نمبر تین بزنس ہے یا کیریئر ہے پروفیشن ہے اور رشتہ و پیون جو سب سے قریبی ہو سکتے ہیں باپ بیٹا بھائی اور اسپاؤس اور جو بھی اور رشتے دار ہیں یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و بتان وہم و گما یہ صرف بت ہیں ہمارے اپنے وہم کے توہم کے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے گما لا الہ الا اللہ اگر لا الہ الا اللہ کی شمشیر سے ان بتوں کو آپ توڑنے دیں گے اور جب تو ٹھیک ہے حق ہے ان کا بیوی کا حق ہے اولاد کا حق ہے انہوں نے نفش کا حق کل لیکن وہ تابع تابے رہے ان تین چیزوں کے تابے رہے تب تک ٹھیک ہے اور اگر ان تین چیزوں سے وہ اوپر چلا گیا کوئی بھی ایک بھی بس وہ توحید ختم ہے اب وہ شرک ہے لقت نسر اللہ کی مواقع نہ کثیر یوم اے مسلمانوں تمہاری اللہ نے مدد کی بہت سے مواقع پر اور خاص طور پر یوم حنین اب ظاہر بات ہے کہ یہ حصہ وہ ہے جو نازل ہو رہا ہے جو کہ ہم کون سے رقو میں پہنچ گئے چوتھے رقو میں پہنچ گئے تو چوتھا اور پانچواں پھر وہ ہے جو کاغذ نو میں نازل ہو رہا ہے تیسرا رقو جہاں ختم ہوا وہ دو رقو ختم ہو گئے کہ جو جو قریش پر حملے کے ضمن میں اور مکے کی طرف اقدام کے ضمن میں جو رد و قدا ہو رہی تھی اور وہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئے سن آٹھ ہجری میں رمضان سے قبل اب یہ پھر سلسلہ جڑ گیا جو چھ آئے ہم پہلی پڑھائے ہیں جو نازل ہوئی اسی کے ساتھ اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت جو ہے قصبۂ ہنین بھی ہو چکا تھا رقد نسر کی مواقع اللہ نے تمہاری مدد کی ہے مسلمانوں بہت سے مواقع پر وہ حنین ہنین دن بھی کی اس آجمت کم کثرت حکم جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا اب یہ بھی یہ نہ سمجھیے کہ سب مسلمانوں کو ہو گیا تھا حضور جب فتح مکہ کے وقت آئے ہیں مکے میں تو دس ہزار مسلمان آپ کے ساتھ تھے پھر اس کے بعد آپ نے جب تائف پر حملے کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد آپ میدان میں نکلے اور حنین کی جنگ ہوئی ہے تو بارہ ہزار کا لشکر آپ کے ساتھ تھا دس ہزار وہ تھے اور دو ہزار یا تو وہ لوگ تھے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے نو مسلم سمجھ لیجئے اسی وقت ایمان لائے اور یا ابھی وہ مشرق ہی تھے لیکن چونکہ اب وہ رعایا ہو گئے مسلمانوں کی تو وہ بھی گویا کے شریک تھے اس میں ان کے خادموں اور معاونین کی حیثیت سے بارہ ہزار کا یہ رشتہ جب گزر رہا تھا ایک وادی سے اور اس وادی کے دونوں طرف پہاڑیاں تھیں تو جو جو تیر انداز تھے اور وہ بہت ہی نشانے والے لوگ تھے تو انہوں نے مورچے بنا رکھے تھے پہاڑیوں کے اوپر ان کے اوپر سے تیروں کی بوچھاڑ آئی ہے تو یہ نشیب میں ہے وادی میں ہے اوپر سے بیراج آ رہا ہے اس کے نتیجے میں بھگدڑ مچ گئی بعض روایات میں تو آتا ہے کہ حضور کے ساتھ صرف تیس چالیس آدمی رہ گئے علامہ شبلی نے یہی لکھا ہے تیس چالیس آدمی رہ گئے لیکن سید سلیمان ندوی نے پھر اپنے استاد سے اختلاف کرتے ہوئے اسی سیرت النبی میں نوٹ دیا کہ نہیں تین سو چار سو آدمی رہ گئے تھے لیکن تین سو چار سو آدمی بھی رہ جائیں بارہ ہزار میں سے تو بھگدڑ بہت بڑی تھی اس وقت پھر حضور خود اپنی سواری سے اترے ہیں علم اپنے ہاتھ میں لیا ہے رج آپ نے پڑھا ہے علم نبی لا نا علم نو عبد المطلب میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں چاہے یہ بارہ ہزار میرا ساتھ دے تب بھی نبی ہوں کوئی ساتھ نہ دے تب بھی نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا یعنی پوتا میدان میں موجود ہوں اس پر پھر یہ کہ آپ نے لوگوں سے کہا کہ پکارو الیہ یا عباد اللہ الیہ یا صاحب شجرا یا صاحب البدر کہاں جا رہے ہو اے بدریوں کہاں جا رہے ہو تلا حدیبیہ کے وقت جنہوں نے مجھ سے بیعت کی تھی موت کی رضوان کہاں جا رہے پھر لوگ پلٹے ہیں پھر فتح ہو گئی پھر آجمت کم و کم جب کہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا فلم تو تم نے ان کم شیئن تو وہ کثرت تمہیں کچھ نہ بچا سکی کچھ کام نہ آ سکی تمہارے وضاقت علیہ کم الرد و بیمار اور تم پر زمین اپنی پوری فراخی کے باوجود تنگ آ گئی تنگ پڑ گئی تنگ ہو گئی سما و تم اور پھر تم پیچھے پیٹ موڑ کر بھاگے سما ان سکینت اللہ رسول ہی پھر اللہ نے نازل فرمایا اپنی طرف سے سکون اور تسکین اپنے رسول پر واد المومنین اور اہل ایمان پر وانزلہ جنوب الحا اور اس وقت بھی اللہ نے ایسے لشکر بھی اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا واضح النزین کفرو اور عذاب دیا کافروں کو کا جزاء القافرین اور یقیناً یہ کافروں کا بدلہ یہی ہے سما یتوب اللہ بمباد علام شاہ پھر اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ توبہ نصیب فرما دے گا اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے گا اللہ غفور اور رحیم ہے یا ندین امن النبل مشرقن فلا یقرب المسد الحرام آباد عام حاضا اہل ایمان یہ مشرق ناپاک ہے پلید ہے تو اب یہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائے سن نو کا حج جو ہے کھلا تھا مشرقین کے لیے بھی اور اہل ایمان بھی گئے حضرت ابو بکر کی زیر عمارت قافلہ حج مدینے سے گیا حضور نہیں گئے اسی میں اعلان یہ بھی کر دیا گیا اب آئندہ سال سے کوئی مشرق قریب نہیں آ سکے گا نہ بیت بیت اللہ کے بیت الحرام کے نہ حج کے لیے آ سکے گا یقب المسد الحرام عامہم حاضا اس سال کے بعد اب وہ قریب نہ پھٹ کے مسجد حرام کے صرف تم اہلتن اب اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ تو آتے تھے لوگ تو ہماری آمدنی ہوتی تھی حاجی آتے تھے قربانیاں کرتے تھے کچھ اور نظریں چڑھاتے تھے چڑھاوے چڑھاتے تھے تو ہماری آمدنی ہوتی تھی خف تم اگر تمہیں فقر کا اندیشہ ہو بن فضل ہی تو قریب اللہ کا تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے ان اگر وہ چاہے گا امن اللہ علیم الحکیم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 یا گردن مار دی جائے گی اس لیے کہ ان میں سے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اتمام حجت بدرجے آخر ہو گیا لیکن یہ کہ باقی لوگوں کے لیے نسارا اور یہود کے لیے بھی اسی کتاب بت پوری نو انسانی ہے تمام انسان پھر فارس کے لوگ تھے یا ہندوستان کے لوگ تھے یا اور تھے ان سب کے لیے قانون یہی رہا ہے کسی کے لیے یہ چیلنج نہیں ہے کہ تم یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے اس کے بعد کسی کے لیے نہیں یہ خاص وقت تھا اس قوم کے لیے اس عذاب کا کہ جس قوم نے ایک رسول کی دعوت کو رد کیا تھا اب اس کے بعد کوئی رسول ہے بھی نہیں موجود نہیں ہے سے نفیس تو موجود نہیں ہے مانوی طور پر ہے وہ واقع جو ہے مادی طور پر تو نہیں ہے اس حوالے سے بقیہ پوری نو انسانی کا معاملہ کیا ہے ان کے سامنے یہ ہے کہ قتال ان سے بھی کیا جائے گا جنگ ان سے بھی کی جائے گی یہاں تک کہ وہ تابع ہو جائیں اللہ کے دین کی بالادستی کو قبول کر لیں لیکن اس کے نیچے وہ یہودی رہیں وہ مجوسی رہیں وہ ہندو رہیں وہ سکھ رہیں وہ پارسی رہیں وہ جو بھی چاہے رہیں انڈیویجل کو کسی کو اسلام لانے پہ مجبور نہیں کیا جائے گا اور یہ نہیں ہوگا کہ گردن اڑا دی جائے گی اسلام لاؤ وہ معاملہ تھا مشکین عرب کے لیے یہ جو زمین و آسمان کا فرق اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے یہی وجہ ہے کہ پھر جب دور صحابہ میں اور دور خلافت راستہ میں فوجیں نکلی ہیں صحابہ کی تو تین آپشن دیتے تھے وہ ایمان لے آؤ تم ہمارے برابر کے ہو جاؤ گے تمہارے حقوق ہمارے حقوق برابر ہم یہ بھی نہیں کہیں گے ہم سینئر ہیں تم جونیئر ہو تمہارے حق کا وہ برابر بالکل برابر اگر ایمان نہیں لاتے تابے داری اختیار کرو جزیہ دو اور اسلامی ریاست کی بالادستی دستی قبول کرو پھر تم یہودی رہو مجوسی رہو عیسائی رہو نسرانی رہو جو چاہو رہو ہندو رہو بدھ مت کے رہو جو چاہو رہو اگر یہ بھی نہیں گوارا گویا کہ تم باطل کے نظام کو قائم رکھنا چاہتے ہو تو پھر کس آلٹرنیٹو تلوار آئے گی میرے ہمارے تمہارے فیصلہ کرے گی آ جاؤ میدان جنگ میں تھری آپشنس ان کے لیے مشقین عرب کے لیے بھی تین آپشن بن گئے تھے تھے دو ہی یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے تیسرا آپشن یہ تھا کہ جزیرہ نما عرب چھوڑ کر جہاں چاہو بھاگ جاؤ یہاں نہیں رہ سکتے لیکن یہ اس میں امپلائڈ تھا تھا نہیں کلیئر نہیں تھا اسپیلٹ آؤٹ نہیں تھا لیکن ان کے لیے یہ چیز یہ دوسرا آپشن تھا قاتل کرو ان سے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر نہ یوم آخر پر بلا حرم ماہر ہو وہ رسول نہ حرام ٹھہراتے ہیں اور سمجھتے ہیں ان چیزوں کو جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں بلا دین الحق اور نہ دین الحق کو قبول کرنے کے لیے اور اس کی تابے داری کرنے کے لیے تیار ہیں بن اوت الکتاب اہل کتاب میں سے ان سے بھی جنگ کرو حتائی ہوتی جزیہ تعلیہ دن یہاں تک کہ وہ دے جزیا ہاتھ سے وہ ہم اور چھوٹے ہو کر رہے اسلام کی بالادستی قبول کریں وکالت یہود عزیر ابن اللہ اور یہودیوں نے یہ اعتقاد بھر دیا تھا کہ ازیر اللہ کے بیٹے ہیں وکالت المسیح ابن اللہ اور نصارہ نے یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں ظال کا قول ہوں اخواہ یہ ان کے منہ سے باتیں ہیں جو نکلی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ واہ قول نذیر قبل یہ ریس کر رہے ہیں نقل کر رہے ہیں ان لوگوں کی باتوں کی کہ جو ان سے پہلے جنہوں نے کفر کیا تھا یہ میں اشارہ کر چکا تھا کہ مکھرا عزم یہ ایک مذہب تھا پرانا اور خاص طور پر مصر اس کا بہت بڑا مرکز تھا تو جب یہ سینٹ پال نے جب تبلیغ شروع کی ہے عیسائیت کی اور وہ وہاں سے پھر بات جو ہے آگے بڑھی ہے اور جنٹائز کے اندر بھی تبلیغ اس نے شروع کی تو اس نے پھر اپنے مذہب میں ایسے اعتقادات شامل کر لیے کہ یہ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ آسانی سے ہمارے اس مذہب میں عیسائیت میں آ جائے تو جو تصویر مصر میں پہلے سے موجود تھی اسی تصویر کے نام بدل دیے مصر میں تصویر تھی God the father Horus the son of God and Isis the god mother تو اللہ خدا اور ایک خدا کی ماں وہ جو آئسس دیوی یعنی اور خدا کا بیٹا تو اللہ اور عیسا اور مریم یہ پہلی تصویر تھی ابتدائی کی جو بنی ہے God the father Horus the son of God and Isis the god mother تو انہوں نے ان کی نقالی کی ہے اس نقالی میں انہوں نے یہ تصویر ایجاد کر دی ہے قاتل اللہ اللہ یو فکون اللہ تعالیٰ انہیں قتل کرے ہلاک کرے یہ کہاں سے بچلائے گئے ہیں اخباروں ہوں ارباب مندون اللہ دوسری جو سب سے بڑی گمراہی ہوئی عیسائیوں میں وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے احبار اور رحبان کو بھی رب بنا لیا اللہ کے سوا اب یہ جو ہے اس پر اعتراض کیا تھا اعتراض نے سوال کیا تھا حضرت علی ابن حاتم نے جو مشہور ہیں حاتم تائی بہت بڑے جو سخی تھے وہ تو خرفوت ہو چکے تھے حضور کے بے سب سے قبل اور وہ عیسائی تھے ان کے بیٹے تھے یہ ابھی ابن حاتم یہی لے آئے لیکن ایک روز انہوں نے حضور سے پھر یہ کہا کہ حضور یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی قرآن کہتا ہے کہ ہم نے بحثیت عیسائی اپنے احبار اور رحبان کو اپنا خدا بنا لیا ارباب بنا لیا تو ایسی بات تو نہیں ہے تو اس کا مفہوم کیا ہے تو آپ نے فرمایا کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ جس سے کو وہ حلال کہہ دے تم حلال مان لیتے ہو جس سے کو وہ حرام کہہ دے تم حرام مان لیتے ہو کہ جی یہ تو ہے تو یہی تو خدا بنا مان لینا ہے یعنی قانون سازی کا حق اللہ کو حاصل ہے یہاں پیپ صاحب کو پورا اختیار ہے جو چاہے فیصلہ کر دے تو دو ہزار سال تک تو حضرت مسیح کو سولی دینے کا الزام یہودیوں پر رہا اب آ کر اچانک انہوں نے ایک ڈیکری ایک فرمان کے ذریعے سے بری کر دی تاریخ کو بدل دیں حرام کو حلال کر دیں حلال کو حرام کر دیں یہی ہمارے ہاں بھی ایک کوپ ہوتے ہیں یہ جو ہمارے یہاں اسماعیلی ہیں ان کا جو امام حاضر ہے وہ معصوم ہے اور وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دے جس چیز کو چاہے حرام کر دے انہوں نے بھی شریعت حاصل کی ہوئی ہے اسماعیلیوں کو شریعت نہیں ہے ایک اسماعیلی وہ ہے جو ہنزا وغیرہ میں رہتے ہیں ان کے یہاں شریعت ہے یہ پرانے اسماعیلی ہیں لیکن باہر سے آ کر یہاں پر آباد ہوئے تھے ایک یہ گجرات کے علاقے میں آ کر جب اسماعیلیوں نے اپنی تبلیغ کی ہے تو انہوں نے وہی کیا جو سینٹ پال نے کیا تھا شریعت ثابت کر دی اور جو ہندوؤں کا عقیدہ تھا اس کے اندر نو اوتار تھے نو اوتار آ چکے ہیں دنیا میں اللہ کے ان کا کہ حضرت علی دسویں اوتار ہیں دشم اوتار وہ دشم اوتار ان کے عقیدے میں شامل ہو گیا اور جو ان کا امام حاضر ہے اسے پورا اختیار حاصل ہے شریعت جس چیز کو چاہے منسوخ کر دے جو چیز چاہے حرام قرار دے دے جو چیز چاہے حرام قرار دے دے یہ ہے جی تو اس احبار ہوں اور رحبان ہوں یہ تو وجہ سے خدائی بنا لیا یہ اختیار تو خدائی ہے ارباب مندول اللہ انہوں نے اللہ کے سوا ان کو بھی رب بنا لیا ہے بل مسیح ابن مریم اور مسیح ابن مریم کو تو پوچھتے ہیں مما عمر اللہ واحد دیا تھا مگر اس بات کا کہ وہ پوجے صرف ایک اللہ کو لا الہ الا ہوا نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا سبحان ہوا مایوش نکور وہ پاک ہے اس سے کہ جو شرک یہ کر رہے ہیں اللہ بے افواہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنے منہ کی پھونکوں سے ویاب اللہ یو ٹمنور کرل کافر اور اللہ کو ہر منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ارسل رسول بالهدى ودين الحق رحو على کل كله وہی تو ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر کل نظام زندگی پر ولو کرل مشرقول خا یہ مشرقوں کو کتنا ہی ناگوار جو کہ یہاں آ کر حضور کے مشن کے آخری درجے میں تکمیل ہو رہی ہے تو یہاں کلیئرلی اب اس کو انشیٹ کر دیا گیا وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ہے رسالت کا بنیادی مقصد تبشیر ہے انظار ہے تذکیر ہے دعوت ہے تبلیغ ہے وہ نرسل المرسلین سرین اللہ و منظرین وہ بنیادی مقصد بھی حضور کی بےست کا ہے لیکن حضور کا ایک امتیازی مقصد ہے تکمیل رسالت کا جو مظہر ہے وہ ہے کہ دین کو غالب کرنا بالفعل یہ جوڑا جو دو آیتوں کا ہے یہ بالکل اسی ترتیب کے ساتھ یہ جوڑا سورہ صف میں بھی آیا ہے دوسری آیت تو کی ہے چھوٹے کا فرق نہیں ہو رسول الحق الدین کرے حل الحقین اس پر تو چوبیس صفحے کا میرا ایک مقالہ ہے جو لکھا ہوا ہے جو میری کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بے سب صرف اس ایک آیت پر چوبیس صفحے کا مقالہ ہے اور میں مطمئن ہوں اللہ کا شکر ہے کہ اس آیت کا حق اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے پورا کروا دیا ہے اس میں کسی اعتبار سے اس لیے کہ لوگ اس میں سے اپنے لیے راستے نکالتے ہیں چور دروازے یہ یا تو جی اللہ غالب کرنے والا ہے کوئی انسان غالب کرنے والے تھوڑا ہی ہے اور یہ ہے وہ ہے اس لیے کہ جو آدمی کام چور ہے چاہتا ہے کسی طریقے سے کوئی راہ فرار ہو بھاگنے کا کوئی راستہ مل جائے لیکن آپ اگر اس کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کوئی راستہ فرار کر نہیں ہے ہر جو بھی ممکن ہو سکتی ہے لہمی اعتبار سے جو امکان ہو سب کو میں نے لے کر اور ثابت کر دیا ہے کہ اس میں کہیں فرار کا راستہ نہیں البتہ پہلی آیت میں تھوڑا سا فرق ہے وہ آیت جو ہے وہاں ہے یوریدون لے لے یہاں ہے ان اللفے بس اتنا فرق ہے بے افواہی ہے یوریدون لے لے ادور اللہ بے افواہی یوریدون ان الور اللہ بے افواہی وہاں ہے متم نور ہی ہیں کر اپنے منہ کی پھونکوں سے تو جس کو کہ پھر مولانا ظفر علی خان نے خوب اس کی تعبیر کی ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خند زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا یہ جو چاہتے ہیں کہ اپنی منہ کی پھونکوں سے اور اس میں ایک طرح کا طنز ہے یہودی چونکہ سامنے آ کر مقابلہ نہیں کر رہے تھے عن یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علی یہ آیت بھی بہت اہم ہے اس لیے کہ جو مسلمان امتوں کے اندر علماء اور احبار اور صوفیہ یا آپ ایک لفظ استعمال کریں مذہبی پیشوا جو بھی ایک طبقہ بن جاتا ہے اگر ان میں دنیا کی محبت اور مال کی محبت آ جائے ایک عام کاروباری آدمی ہے دنیا کا کاروبار کرتا ہے اب ظاہر بات ہے حلال ذریعے سے کما رہا ہے اچھا کھائے اچھا پہنے ٹھیک ہے کوئی جائیداد بھی بناتا ہے کوئی حرام کام نہیں ہے اس کی اولاد کو منتقل ہو جائے گی لیکن یہ کہ جو شخص دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے اب اسے فرض کیجیے کوئی ہدیہ دے رہا ہے کوئی اس کو اگر فرض کیجیے تحفہ دے رہا ہے یا کسی ذریعے تو دین کے لیے دے رہا ہے اگر یہ لوگ بھی اپنے پاس دولت جمع کریں اگر یہ اپنی جائیدادیں بنائیں تو یہ بدترین انسان ہے آسمان کی چھت کے نیچے یہ سمجھ لیجیے اچھی بات عام آدمی کے لیے قانون اور ہوگا اس حدیث کو ذہن میں لے آئیے حضور نے فرمایا یوں سے زمان مجھے اندیشہ ہے لوگوں پر ایک وقت ایسا آ جائے گا کیسا آ جائے گا لا یب من السلام رسم ہو اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا کا من القرآن اللہ رسم ہوں قرآن میں سے اس کے رسم الخط کے سوا کچھ نہیں بچے گا مساجد ہم عامرت ان کی مسجدیں آباد بہت ہوں گی شاندار ہوں گی وہی خراب منل ہودا ہدایت سے خالی گی وہ علما ہوں شر النا سے کہتا سما اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کے بدترین انسان ہوں گے من ان دہم تخرج تو وفیم تعود انہیں میں سے فتنا برابر ہوگا انہیں میں گھس جائے گا تو اہل ایمان کثیر سے اور درویش لا یا بالباطل وہ لوگوں کے مال ہڑپ کرتے ہیں باطل طریقے سے وہ اللہ اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے وہ لذین اور کوئی نئی دعوت اٹھی ہے تو اللہ کا بندہ جو ہے لوگوں کو دین کی طرف بلا رہا ہے یہ اپنی مسلدیں جب خطرے میں دیکھتے ہیں تو نہیں چاہیں گے کہ ہمارے عقیدت مند جو ہے وہ کسی بھی ایسی دعوت کی طرف رخ کریں اور متوجہ ہو جائیں ان کی جائیدادیں بن رہی ہیں بڑے بڑے ایسٹس بنا رہے ہیں جب مرتے ہیں تو چھوڑ کر جائیدادیں جاتے ہیں ان کی اولادوں کے پھر آپس میں مقدمے ہوتے ہیں جھگڑے ہوتے ہیں فرمایا ولزین یکزون نوی نے یک نظر و تھا اور وہ لوگ جو دفینے بناتے ہیں جمع کرتے ہیں اپنے پاس سونا اور چاندی ولا بھی ان سے کونہا فیس سبیر اللہ اور وہ خرچ نہیں کرتے اس کو اللہ کی راہ میں وہ بشر ہوں گے عذاب علیم تو ان کو بشارت دے دیجیے عذاب علیم کی دردناک عذاب کی بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفالی ویاکم بالآیات و ذکر الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یوم علیہ فی نار جہنم فتقوا بہا جباہوہم و جنوبہم جس دن کے ان کو تپایا جائے گا سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں اور پھر ڈالے جائیں گے ان سے ان کے پیشانیاں بھی اور ان کے پسلیاں بھی اور ان کے پیٹھیں بھی ہاضا ماں کلس تم نے آنکھوں سے کم یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا لے انفسکم فضوق ما کنتم تکذبون تو مزہ چکھو اپنے اس کنز کا ان عدت الشہور عند اللہ اسنا عشرہ اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد بارہ ہے فی کتاب اللہ اللہ کی شریعت میں اللہ کے قانون میں تکوینی بھی اور تشریعی بھی یوم خلق السماوات والارض جس دن سے کہ اللہ تعالی نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو منہا حرم ان میں سے چار مہینے ہیں محترم جن کو کیا شرح حرم کہتے ہیں جن میں جنگ وغیرہ جو ہے وہ جائز نہیں تھی ذالک کا دین القید یہ ہے سیدھا دین ہمیشہ کا رابطہ اور قانون فلا تزم و فہم پھو تو ان کے معاملے میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو وہ ظلم کیا کرتے تھے قریش کی اپنی مسلحت ہوئی کہ کوئی مہم انہیں کسی کوئی لڑائی کا معاملہ ہے ان کے درپیش ہے وہ کہتے تھے اس سال یا شرح حرم فلاں کی بجائے فلاں مہینے ہوں گے وہ کیلنڈر کو الٹ پھیر کرتے رہتے تھے کہ اس مرتبہ جو ہے یہ عمرے کے لیے مہینہ رجب کا نہیں ہوگا فلا ہوگا اس حوالے سے وہ کیلنڈر جو تھا تھا ڈسٹرب لیکن ہوا ایسا ہے قدرت خدا بندی سے کہ جس سال آپ نے آخری حج کیا ہے حجت الوداع تو اس سال وہ ساری جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کے بعد وہ جو اس کا مجموعی اور آخری نتیجہ یہ تھا کہ صحیح جگہ پر وہ کیلنڈر آ گیا تھا اسی لیے حضور نے اپنے خطب حجت الوداع میں کہا ہے کہ استدار زمان و کہ یوم خلق اللہ السماوات والارض یہ زمانہ اور یہ کیلنڈر جو ہے تقویم جو ہے یہ پورا چکر لگا کر ساری غلطیوں اور ترمیموں میں سے ہو کر اب ٹھیک اسی جگہ پر پہنچ گئی ہے جس مقام پر کہ اللہ نے جس تقویم پر کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا اور آج کے بعد سے ان مہینوں کے اندر کوئی الٹ پھیر نہیں ہو سکے گا وہ قاتل المشرقین کاف فتن کما یو قاتل تم اور مشرقوں سے بھی جنگ کرو ایسے ہی سب کے سب کے ساتھ جیسے کہ وہ تم سے جنگ کرتے ہیں جڑ کر ہر حال میں اور جمع ہو کر و اللہ مال متقین اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے متقین کے ساتھ ہے ان نمن نسی و زیادت کف یہ جو مہینوں کو ہٹا دینا تھا ادھر سے ادھر یہ پھیر دینا جو ہے اشر حرم کا یہ بڑھائی ہوئی بات ہے کفر کی یو بند و بھی لذیذ کفر اس کے ذریعے سے گمراہ ہوئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یو ہلو نہ حلال کر لیتے ہیں اس مہینے کو ایک سال وہ یو آمن اور ایک سال اسے حرام قرار دے دیتے ہیں جو آتے ہوں ادنا تو ماہر تاکہ تعداد پوری کر لیں اس کی جو اللہ نے حرام ٹھہرائے ہیں چار مہینے حرام ہے آگے پیچھے پھیر کر میری تعداد پوری کر دی فیوہلو محرم ماہر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے محترم مہینہ تھا وہ ان کے حساب سے ان کی غلطی سے پھر وہ حلال ہو جاتا ہے پھر حلال کر لیتے ہیں وہ مہینہ جو اللہ نے حرام کیا ہے زین الحم سو اعمال اسی طریقے سے ان کے جو برے اعمال ہیں ان کے لیے مزین کر دیے گئے کھبا دیے گئے ان کی نگاہوں میں وہ اللہ اللہ یہ بھی قوبل کافرین اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا یہاں وہ پانچ رکو ختم ہوئے ہیں کہ جن کا تعلق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست خاص الا اس کی تکمیل ہو گئی اس کے مقاصد پورے ہو گئے اس کے زمین میں آخری احکام دے دیے گئے اب جہاں سے جو شروع ہو رہا ہے چھٹے رکو سے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ غزوہ تبوک کا مسئلہ ہے اس کا پس منظر بھی بیان کر چکا ہوں سن چھ میں صلح حدیبیہ ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آپ نے اپنے پیغام بر اینچی اپنے خطوط نامہ مبارک بھیجے باقی جگہوں پر جو ہوا سو ہوا لیکن ایک شخص نے کہ جو رئیس سے تھا شرابیل بن عامر قسان کا اور یہ تھا رومن امپائر کے تابع ان کا باج گزار تھا اس نے حضور کا جو وہاں گیا تھا نامہ بر خط لے کر گئے تھے حضرت حارث عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ قتل کر دیا شہید کر دیا سفیر کا قتل جو ہے وہ گویا کہ اعلان جنگ ہوتا ہے لہذا حضور نے ایک لشکر تیار کیا تین ہزار مسلمانوں کو جمع کیا حضرت زید ابن حارثہ کو ان کے اوپر امیر بنایا اور بھیجا موتا کی طرف یہ جنگ موتا ہوئی ہے سن آٹھ میں جماعت الا سن آٹھ میں جنگ موتا ہوئی ہے اس میں ہوا یہ کہ وہاں سے رومیوں کا لشکر آ گیا ایک لاکھ کا اور مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اب ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے یا نہیں لیکن مسلمانوں نے کہا کہ ہم تو شہادت کے شاہد ہیں شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت کشور کو شاہد تو جنگ ہوئی نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت زید ابن حادثہ بھی شہید ہوئے پھر حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر ابن ابی طالب جو حضور کے چچا داد بھائی تھے حضرت جعفر جعفر تیار پھر وہ ہوں گے کمانڈر انہوں نے چارج لیا وہ بھی شہید ہو گئے ان کے بعد حضور نے فرمایا تھا کہ عبداللہ ابن رواحہ انصاری ہوں گے انہوں نے چارج سنبھالا وہ بھی شہید ہو گئے پھر آخر کار حضرت خالد ابن ولید نے خود اپنے ہاتھ میں کمان سنبھالی اور کسی طریقے سے وہ اپنے اس لشکر کو بچا کر لے آئے تو یہ صورت حال ہوئی جنگ موتا کی اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان عام کیا کہ اب میں خود جاؤں گا اور اب وہ جنگ تبو کا مسئلہ ہوا کہ اب تمام مسلمان ہر صاحب ایمان کے لیے میرے ساتھ نکلنا ضروری ہے ہم تبوک تک جائیں گے تبوک آخری سرحد تھی کہ جو رومن امپائر جہاں سے شروع ہو جاتی تھی یہ حجاز کا آخری شہر ہے مدینے سے جہاں تک میرا اندازہ ہے تو تین سو ساڑھے تین سو میل شمال میں ہے اور بڑا سخت جو ہے صحرا درمیان میں آتا ہے شدید گرمی کا موسم تھا شدید گرمی کا موسم تب طویل سفر ادھر فصل تیار تھی یہ کھجوریں پکی ہوئی تھی اگر انہیں اتاریں گے نہیں وقت پر تو ضائع ہو جائے گی اور اگر سب مرد چلے جاتے تو عورتیں تو کھجوریں نہیں اتار سکتی کھجور کا اتارنا جو ہے پھل کا وہ آسان کام نہیں ہوتا یہ سارے ایسے امتحانات جمع ہو گئے اس کے لیے اہل ایمان کا بھی آخری امتحان ہو گیا جس کے نتیجے میں جو منافقین تھے ان کا گویا کہ تشتظام ہو گیا ان کا معاملہ ان کی کمزوریاں ان کی خباستیں کھل کر سامنے آ گئی تو یہ یوں سمجھیے کہ یہ گیارہ رکو منافقین کے موضوع پر قرآن مجید کا آخری مقام اور ذروۂ سلام ہے جیسے کہ اس سے پہلے سورہ نساء کے اندر بہت بڑا حصہ جو ہے تقریباً نصف صورت جو ہے وہ متعلق تھی منافقین سے ہی یہاں پر بھی یوں سمجھیے کہ یہ گیارہ رکو جو ہے وہ بہت سے مضامین اس میں آئیں گے لیکن یہ کہ ایک جو درمیان میں یوں سمجھیے کہ جو دھاگا ہوتا ہے جس میں موتی پروئے ہوئے ہیں ان میں وہی منافقین کا مضمون تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور تیس ہزار کا لشکر لے کر گئے تھے اور اس میں وہاں جا کر ہرکل نگر سے موجود تھا ہریکلس لیکن اس نے مقابلے میں آنے کی ضرورت نہیں کی وہ پہچان چکا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور میں اگر براہ راست ان کے مقابلے میں آؤں گا تو مار کھا جاؤں گا حضور وہاں مقیم رہے وہاں کے آس پاس کے لوگ آئے انہوں نے معاہدے کیے اپنی سرحدوں کو آپ نے محفوظ کیا اور پھر آپ واپس آ گئے گویا کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی لیکن یہ کہ دھاک بیٹھ گئی حضور کی اور مسلمانوں کی کہ سلطنت روما نے پسپائی اختیار کی ہے رومن امپائر مقابلے میں آنے کی ہمت نہیں کر سکی تو وہ جو بھی درنگ موتا کی وجہ سے جو کچھ ہوا اکھڑی تھی اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کو دوبارہ جو ہے قائم کر دیا بہرحال اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھا حضرت ابو بکر کے زمانے میں کیونکہ حضور نے اپنی مرض وفات میں بھی ایک لشکر تیار کر دیا تھا اور زید ابن حادثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت اسامہ ابن زید کو اس کا سربراہ مقرر کیا تھا جب آپ کا انتقال ہوا ہے تو وہ لشکر تیار تھا اب اس موقع پر جو منافقین کی جان پر بن گئی تو خطاب تو شروع ہو رہا ہے یا الدین عام سے لیکن وہ بات میں رکھ لیجیے جو میں نے سورہ نصا میں آپ سے کہی تھی کہ منافقین سے بھی خطاب ہوتا ہے تو یا الدین عام انہوں کے سیرے سے ہوتا ہے اس لیے کہ وہ بھی مسلمان تھے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے یا مالکم یادین اللہ اے ایمان کے دعوے دارو تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے نکلو اللہ کی راہ میں تو تم گرے جاتے ہو دھسے جاتے ہو زمین کی طرف یعنی کہ وہ پاؤں من من بھر کے ہو گئے اور اٹھا نہیں جا رہا حوصلہ جو ہے جواب دے گیا ارد تم بالحیات دنیا بال آخرا اب یہ وہی سرچنگ کوشچن ذرا سوچو کیا تم نے آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی کو قبول کر لیا ہے دعوے دار تو ہو ایمان بالآخرت کے لیکن اگر تم اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہو تو اس کا مطلب یہ کہ تم آخرت ہاتھ سے دے کر اور دنیا خرید رہے ہو فما بتاؤ حیات دنیا پھر آخرت اللہ کری تو جان دو کہ دنیا کی پوری زندگی کا ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے نہ ہونے کے برابر ہے بہت قریب اللہ تنفرو اگر نہیں نکلو گے اللہ کی راہ میں یو آر کم عذاب علیما تمہیں عذاب دے گا دردناک عذاب بھائی سب دل قومن غیر حکم اور تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا اس نے اپنے دین کا جھنڈا اٹھوانا ہے تم نہیں اٹھاتے تمہیں دفاع کرے گا ریجیکٹ کرے گا بردوت کر دے گا اور کسی اور قوم کو لے آئے گا ولا تض ہو شیا اور تم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکو گے والا کو نشین قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تنسرو ہو اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے یعنی حضور کی فقط نسر اللہ تو اللہ نے تو مدد کی ان کی الزین کفر دھما سے جبکہ کافروں نے انہیں اپنے گھر سے اور بکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا جبکہ دو میں کے دوسرے تھے دو ہی تھے حضور تھے اور حضرت ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہما جبکہ وہ دونوں غار میں تھے اس یقول یہ غار سور کا واقعہ ہے اس یقول صاحب ہی لا جب حضرت ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کہ حضور یہ تو پہنچ گئے ہیں غار کے دہانے تک اگر کسی نے ذرا بھی نیچے جھانک لیا تو ہم نظر آ جائیں گے تو حضور نے فرمایا لا تحظم فکر نہ کرو ان اللہ معنا اللہ ہمارے ساتھ ہے فانز اللہ سکینت والے تو اللہ تعالیٰ نے تسکین اور سکون عاضری کر دیا ان پر ادہ بے جنود الم تروحا اور ان کی مدد فرمائی ان لشکروں سے جنہیں تم نہیں دیکھتے وجالہ کلمت الدین قبر السفلا اور جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کافروں کا کلمہ جو ہے وہ نیچا پڑ چکا ہے پورے جزیرہ نما عرب کے اندر اللہ کا دین جو ہے غالب آ چکا ہے وجاللہ کلمت الدین قبر السفلا اللہ نے بنا دیا ہے کافروں کی بات کو سب سے نیچے وہ مط اللہ اور اللہ کا کلمہ تو سب سے اونچا ہے ہی واللہ عزیز الحکیم اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والا ان فرو خفافم و بمت سے کالا نکلو خا ہلکے خا بوجل یہ ہلکے اور بوجھل کے دو پہلو ہو سکتے ہیں یا تو داخلی طور پر بوجل بھی کے ساتھ نکلو یا آمادگی کے ساتھ نکلو نکلنا پڑے گا اب یہ نکلنا فرض عین ہے یہ نفیر عام ہے وہ بات گئی جبکہ صرف تحریر تھی تحریر تھی ترجیب تھی وہ دور ختم ہوا اب نکلنا پڑے گا اس جنگ میں نصیر عام ہے چاہے بوجھل دل کے ساتھ نکلو اور چاہے کھلے دل کے ساتھ اور عام آدمی کے ساتھ نکلو اور اس کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں چاہے تمہارے پاس ساز و سامان کافی ہے تب بھی نکلو کم ساز و سامان ہے تب بھی نکلو تو خارجی طور پر بھی ہو سکتا ہے یہ بوجھل اور ہلکا اور داخلی طور پر بھی بجاہدو بے اموالم انفتکم فی سبیل اللہ اور جہاد کرو اللہ کے راہ میں اپنے اموال سے اور اپنی جانوں سے خیر تعلمون یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو لو کا اگر انہیں توقع ہوتی کہ مال قریب ہی ہے قریب ہی ہمیں مال مل جائے گا غنیمت مل جائے گی وہ سفر قاصدن اور اس کے لیے سفر بھی جو ہے وہ چھوٹا ہے بڑا نہیں ہے نہ تباؤ کا تو یہ سب اے نبی آپ کی پیروی کرتے آپ کے ساتھ چلتے ولاکن علیہ مسکا لیکن ان کو تو بڑی بھاری پڑ رہی ہے بڑی دور کی مسافت نظر آ رہی ہے اتنا دور اور اس میں اعلان کر دیا تھا حضور نے حالانکہ فتح مکہ کے موقع پر بھی حضور نے خفیہ رکھی تھی اپنی ساری اسکیم اور عام طور پر جنگوں میں یہ ہوتا ہے اپنی پوری اسکیم کا اعلان تو نہیں ہوتا لیکن غزوہ تبوک میں آپ نے اعلان کیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں سلطنت روما سے ٹکراؤ ہے تبوک تک ہمیں جانا کوئی چیز آپ نے رات نہیں رکھی تاکہ جو شخص بھی ہے وہ سمجھ لے اس کے لیے پوری تیاری کرے داخلی بھی خارجی بھی ساز و سامان کی بھی اپنے حوصلے کو بھی دیکھ لے لیکن یہ کہ باہر نکلنا فرض ہے اور یہ قریب قسمیں کھائیں گے اللہ کی کہ اگر ہمارے اندر استطاعت ہوتی ہم ضرور نکلتے اب مجبوری ہے فلاں مجبوری ہے فلاں مجبوری ہے یہ لکون کر ہوں یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں ولہ ہم لکاذبون اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اف عن لاز معذم کا لہو اے نبی آپ کو اللہ معاف فرمائے یا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا آپ نے انہیں کیوں اجازت دے دی یعنی کوئی منافق آیا کوئی اور آیا حضور یہ مجبوری ہے بیوی بیمار ہے کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے تو مجھے اجازت دے دی اچھا بھائی جاؤ حضور کی طبیعت میں بھی نرمی تھی اور آپ نے اجازت دے دی اب جب اجازت مل گئی اس نے کہا میں تو اجازت لے لیے وہ کور بن گیا اس کے نفاق کا پردہ چاک نہیں ہوا حالانکہ حضور اجازت نہ دے تو تب بھی اس نے نہیں جانا تھا لیکن نہیں جانا تھا تو معلوم تو ہو جاتا کہ اس نے رسول کی بات کا جو ہے وہ معاشیت کی ہے نافرمانی کی ہے اس کے لفاف کا پردہ جو ہے وہ پڑا رہ گیا وہ پردہ اٹھ جاتا اف اللہ ان کا اللہ کو معاف کرے یا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا لما عظم تعلق کیوں نہیں کیوں آپ نے ان کو اجازت دے دی حتیٰ یا تھا صدق نہ تعالم نہ یہاں تک کہ آپ کے لیے واضح ہو جاتا کون صادق المان ہے کون سچے مسلمان ہیں اور آپ جان لیتے کون جھوٹے ہیں اس لیے کہ انہوں نے پھر بھی نہیں جانا تھا آپ اجازت نہ دیتے تب بھی رہ جانا تھا اور اس سے یہ ہے کہ ان کے نفاق کا پردہ جو ہے وہ فاش ہو جاتا لا بلّہ و یوم وہ لوگ جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے وہ آپ سے اجازت کے تعلیم ہو ہی نہیں سکتے اموال کیا وہ اس سے اجازت مانگیں گے کہ انہیں معاف کر دیا جائے اللہ کی راہ میں جہاد نہ کرنے سے جانور مال کے ساتھ ایمان کا تو لازمی تقاضا ہے پھر وہی وہ جو ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتایا سورہ حجرات میں ان امن مومن الحمن اب بلّہ و رسول ثمن عمان حسین فی سبیل اللہ وہ تو اس کا جزو لازم ہے شرط لازم فق ہے لہذا جو لوگ اللہ پر یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے ایگزمپشن نہیں مان سکتے جہاد فی سبیل اللہ سے وہ اللہ علیم اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے متقی بندوں سے خوب واقف ہے ہندمانست کا نبین اللہ و یعب الاخر اصل میں جو اجازت مانگ رہے ہیں آپ سے ایگزمشن مانگ رہے ہیں رخصت مانگ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتے ورتابت قلوب ہوں اور ان کے دل جو ہے شکوق میں پڑ گئے سورہ حجرات کی آیت میں کیا ہے ان دمن مومنون الدین عمنو بلائے ثم لم یرتابو پھر شک میں نہ پڑے یہاں فرمایا ورتابت کو ہوں ان کے دلوں کے اندر شکوک کے ڈیرے ہیں مرو فی رہ برقن اور وہ اپنے اسی شک و شبے کے اندر بھٹک رہے ہیں تردد بھی یہی ہوتا ہے تردد چلو نہ چلوں یہ جو متردد ہو جاتا ہے آدمی کبھی کہتا ہے چلنا چاہیے بھائی ورنہ تو یہ کہ اب بالکل پردہ فاش ہو جائے گا اور میں منافق قرار دے دیا جاؤں گا اس کے بعد پھر یہ کہ پھر نہیں کوئی نہ کوئی جھوٹے بہانا بناؤ قسم کھا لو بلاؤ رابل اور اگر انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو اس کے لیے ساز و سامان فراہم کرتے جیسے کہ کیا جاتا ہے آدمی سفر کے لیے تیاری کرتا ہے انہوں نے تیاری نہیں کی ولاکن کرے اللہ بآساہوں تو اللہ تعالیٰ ہی نے ان کا نکلنا پسند نہیں فرمایا سب بتاؤ اور ان کو بوجھل کر دیا ان کو روک دیا وکیل اکولو مال قائدین اور ان سے کہہ دیا گیا رہو بیٹھ جانے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھ رہو اس کی حکمت آگے آئے گی لو خرجو فی اگر یہ نکلتے آپ کے ساتھ آئے مسلمانوں تمہارے ساتھ ماں جادو کم اللہ خبالا تو نہ اضافہ کرتے تمہارے لیے مگر خرابی کا دلوں میں روگ تھا وہاں جا کے فتنے اٹھاتے آپس میں لڑاتے کوئی اور کچھ کرتے لہذا ان کا بیٹھنا بھی حقیقت حکمت پر مبنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ اس میں بھی خیر ہے گویا کہ بندہ مومن کے لیے تو خیر ہی خیر ہے ادھر بھی خیر ادھر بھی خیر لیکن منافق کے لیے شر ہی شر ہے ادھر بھی شر ادھر بھی شر لو خرجو کو مگر یہ نکلتے تمہارے ساتھ ماں کو اللہ خبالا تو یہ نہ اضافہ کرتے تمہارے لیے مگر برائی کا خرابی کا بلا ہوگا خلام اور یہ گھوڑے دوڑاتے تمہارے ماں بہن جب گون نہ فتنا تمہارے لیے فتنے پیدا کرنے کے لیے وہ فیقم سب نہ اور تمہارے اندر ان کے بعض جاسوس بھی ہیں یا ان تمہارے اندر بعض لوگ ہیں جو ان کی باتیں بڑی توجہ سے سنتے ہیں یہ دونوں ترجمے ہوں گے واللہ علیم بالظالمین اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے خوب واقف ہے یعنی تمہارے اندر ہے مسلمانوں بعض نیک دل وہ منافق نہیں ہے نیک دل سادہ راؤ مسلمان ہیں جو ان سے حسن زن رکھتے ہیں ان سے کوئی تعلق رکھتے ہیں دوستی رکھتے ہیں ان کی بات توجہ سے سنتے ہیں تو اگر یہ ہوتے تمہارے لشکر میں ساتھ اور یہ کوئی فتنہ اٹھاتے تو وہ جو سادہ لو مسلمان تھے وہ ان کی بات سن کر کسی فتنے میں مبتلا ہو سکتے تھے اور ایک ترجمہ وہ ہے کہ ان میں جاسوس موجود ہے لقدم تغم الفتنا کا بالقابل ہے یہ اس سے پہلے بھی فتنے اٹھاتے رہے وہ لبو لقل عمور یہی لفظ فتنا آیا اس حدیث میں جو میں سنا چکا ہوں آپ کو علماء سو کا کردار کیا ہو جاتا ہے علماء عظیم تہتا من عندهم تخرج الفتنة تو تعود جھگڑے تائیاں فتوے اور ایک دوسرے کی وہ تفرقہ جو ہے اس کے اندر شدت ہے یہ کام ہے قدم پرغبول من قبل یہ فتنے اٹھاتے رہے پہلے بھی وکلب القل امور اور اپنی امکانی حد تک اے نبی آپ کے لیے معاملات کو تلپٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے بدلتے رہے حتیٰ جال حق یہاں تک کہ حق آ گیا جزیرہ نمایاں عرب میں تو فیصلہ ہو گیا اللہ کے دین کا غلبہ ہو گیا وزہر امر اللہ اللہ کا امر ظاہر ہو گیا غالب ہو گیا وہ کار جبکہ انہیں یہ پسند نہیں تھا یہ تو ابھی چاہتے تھے کہ دین کا غلبہ اس طرح سے نہ ہوا من ہوں میں یقول غلطی والا ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ حضور مجھے اجازت دے دیجیے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے یہ بہت ہی مردود شخص تھا جو ابن قیس لانت اللہ علیہ یہ منافقین میں سے تھا یہ آیا اور اس نے بڑا استحضاء کا انداز اختیار کیا حضور کے ساتھ حضور مجھے تو آپ اجازت دے دیجیے کہ بھائی کیا معاملہ ہے کیا مجبوری ہے حضور میں ذرا حسن پرست قسم کا انسان ہوں اور وہ شام کی طرف آپ جا رہے ہیں شامی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں تو میں تو اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکوں گا میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا تو آپ مجھے فتنے سے بچا لیں پمن ہوں میں یقول اوزل لی بلا اور ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت دے دیجیے ایکزپٹ کر دیجیے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے میں آپ کے ساتھ جاؤں گا تو فتنے میں پڑ جاؤں گا اللہ فل فتنت سقت ہوں آگاہ ہو جاؤ فتنے میں تو پڑ چکے اور فتنا کون سا ہوگا جو بدبخت اس قسم کا معاملہ کر رہا ہے بدترین فتنے کا شکار تو ہو چکا ہے وہ ان جہنم محیط تم بال کافرین اور یقیناً جہنم جو ہے ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں ان تصب کا حاطہ تم تسو اے نبی اگر آپ کو کوئی اچھی بات پہنچتی ہے کوئی فتح ہوتی ہے کوئی خیر آتا ہے کوئی اچھی خبر آتی ہے تصور انہیں بری لگتی ہے وہ ان قسم کا مصیبت اگر کوئی تکلیف آ جاتی ہے ناگوار پوزیشن صورتحال یقول قد اخذنا میں من قبل تو کہتے ہیں جی ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی درست کر لیا تھا ہم کوئی بے وقوف تھوڑا ہی ہے ان لوگوں کی طریقے سے جو ہے اتنے جو ہے ہم رسک نہیں لیتے ہم نے پہلے اس سے اپنی حفاظت کا بندوبست کر لیا تھا یقول قد اخذنا امرنا من قبل گئے ول فرحم اور وہ پیٹ پھیرتے ہیں اور بڑے شادہ فرحاں ہوتے ہیں کہ مسلمانوں پر مصیبت آ گئی اور ہم بچ گئے کل یوسی بنا اللہ ما کٹر بلّا لنا یہ آیتیں تو ہر شخص کو یاد کر لینی چاہیے یہ دو آیتیں بندہ مومن کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے بہت بڑا اسلحہ ہے کہو لئی یوسی بنا اللہ كتب کٹر لنا اے بدبختو ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو ہوا مولانا وہ ہمارا مولا ہے اگر اس کی طرف سے تکلیف آ جائے دوست کی طرف سے تکلیف آ جائے کہ ہر کے ساتھی مارے این الطاف میرا ساتھی میرے پیالے میں جو بھی ڈال دے اس کا لطف و کرم ہی ہے تو اللہ کی طرف سے جو آئے سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے میں شبد نصیب دشمن کے شبد ہلا کے تیغت سر دوستاں سلامت کے تو جراز بھائی اہل ایمان کا تو معاملہ یہ ہونا چاہیے اسی بنا اللہ اللہ ہوا مولانا وہ ہمارا مولا ہے اس کے جن کے بغیر تک نہیں ہل سکتا تو ہمیں ڈر کس کا ہو وار اللہ فری توکل توکلی اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو ہر طرف بسون بنا اللہ عہد الحسن ان سے کہو ہمارے بارے میں تم کن چیزوں کا انتظار کر سکتے ہو سوائے دو نہایت عمدہ چیزوں کے یہ حسن عین کیا ہے احسن احسن افل و تفضیل ہوا اس سے منس بنا حسنا حسنا کا تسلیہ بنا تو حسن دو نہایت احسن صورتوں کے سوا ہمارے لیے تیسری ہے ہی نہیں کیا مطلب ہم سب اللہ کے راہ میں شہید ہو جائیں آسن ہم کامیاب ہو کر آ جائیں آسن تیسری کیا بات ہے تو ہمارے تو خیر ہی ہے ڈراتے ہمیں کس طرح سے ہو کل ہر طرف دینا نہ تم ڈرا رہے ہو ہمیں اور جو کہہ رہے ہو ہمیں کس چیز کا خوف ہمارے لیے دو انجام ہو سکتے ہیں ممکن اور دونوں ہمارے نزدیک نہ آسن ہے اللہ کی راہ میں شہادت مل جائے شہادت مطلوب و مقصود مومن نمال کشور کشائی جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں دیگر جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رکھنا ہوتے ہیں اور اگر ہم کامیاب ہو کر آ گئے تو تم بھی کہو گے کہ یہ تو بڑی کامیابی ہمارے لیے تو کامیابی کامیابی ہے ہر طرف بنا اللہ در حسن بسو اور ہم منتظر ہیں تمہارے بارے میں اللہ کہ منافق اللہ تم پر کوئی عذاب اپنے خاص اپنے پاس سے بازی کرے اور بے عیدینا یا کوئی وقت آ جائے کہ ہمیں اجازت دے دی جائے کہ ہم تمہاری گردنیں اڑائیں جیسے کہ اعلان عام کفار کے بارے میں ہوا ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے فتربسو اتنا ماں کو متربسو تو کرو انتظار ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں کرہن اب یہ ایک اور بات ہوتی ہے کہ میں جا تو نہیں سکتا یہ چندہ حاضر ہے کچھ پیسے جو ہے میں لے آیا ہوں سارے سامان لیکن مجھے آپ ایگزم کر دیں یہ چندہ قبول کر لیں پل انت پوچھا کرا کہہ دیجیے ان سے کہ چاہے خرچ کرو خوشی سے اور چاہے مجبوری سے لن یو منکم یہ تم سے قبول نہیں کیا جائے گا ان کن تم قومن فاسقین اس لیے کہ تم نافرمان لوگ ہو اس وقت جو ہے پیسہ بدل نہیں ہوگا اس وقت تو جانا ہے فرض عین ہے نفیر عام ہے اس وقت جو ہے یہ پیسہ اس کی جگہ پر کام نہیں کر سکتا تمام منا امان نفقات ہوں اور نہیں محروم کیا انہیں اس بات سے کہ ان کے نفقات ان کے خرچہ جو اللہ کی راہ میں چندہ دے رہے تھے ان کو قبول کیا جاتا اللہ نہ قبر کو مل ہے وہ رسول ہی مگر اس بات میں کہ انہوں نے قبر کیا ہے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ بلا یاتون سلا تھا اللہ وہم کو اور وہ نماز کے لیے نہیں آتے مگر بہت ہی کثر مند بلا ينفقون الا اللہ كارهون کار ہوں اور جو یہ خرچ نہیں کرتے تو کراہٹ کے ساتھ کرتے ہیں مجبوراً کرتے ہیں وہ تو جان بچانے کے لیے خرچ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے ورنہ انہیں مال جو ہے بڑا پیارا ہے فلا تو عجیب کا اموال ہوں بلا اولاد ہوں تو اے نبی اور اے مسلمانوں تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد ان سے دھوکہ نہ کھاؤ اچھے نہ لگے تمہیں تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں ان پر یہ دولت والے منافق تھے سے بچا بچا کر رکھتے تھے دولت والے تھے ان کی اولاد جو اللہ نے دی ہے اللہ تعالیٰ تو دنیا میں پھر اور دے دیتا ہے ان کو جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے جو بھی کچھ ہے یہیں پر اپنا حساب کتاب کر لے فلاں توجب کا تو تعجب نہ کرو اس کے مال اور اولاد کے بارے میں بہ سخت فادار انما یرید اللہ بحا فل الحاتی دنیا اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ انہیں چیزوں کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے یہی اولاد سوہان روح بھی بن جاتی ہے یہی بڑا چہیتا لاڈلا بیٹا جس کے لیے کیا کچھ کیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہی جو ہے باپ کے لیے سوہان روح بن جائے یہی مال و دولت جو ہے وہ ترز انفسوں انفوشوں کافرون اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کی جانیں نکلے اسی کفر کی حالت میں وہ لپٹے رہے اسی مال سے اور اپنی اولاد سے اور اپنی دولت سے اور جائیداد سے اور ان کو آنکھ پھول کی کھلنی نصیب نہ ہو تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آخری عذاب کے مستحق بن جائے فلا توجب کا ہوں ولا اولاد ہوں منما یرید اللہ فی کم اور وہ قصبے کھا کر کہتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں مسلمانوں میں سے ہی ہیں ہماری بات کا اعتبار کیجیے وما ہوں من کم لیکن مسلمانوں یہ حقیقت میں تم میں سے نہیں ہے بلا کن قومی افرقون بلکہ اصل میں یہ ڈرے ہوئے خائف ہیں خوف کی وجہ سے جب اسلام کا غلبہ ہو گیا ہے یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں لو مری جائیں گے اور مغارات اور مدخل اگر یہ پالے کہیں کوئی پناہ کی جگہ یا کوئی غار مغارات اور مدخل جہاں سر گھسانے کی جگہ ہو لہ وہ تو یہ اسی کی طرف لوٹ جائیں گے اور اپنی رسیاں توڑا لیں گے جیسے کوئی جانور رسی توڑا کے بھاگتا ہے تو خوف ہے ان کا کہ اب دین غالب آ گیا جدید نمایاں اب جائیں کہاں ہم اگر کوئی جائے پناہ ہوتی ان منافقین کے لیے کہیں سر گھسانے کی جگہ ہوتی چھپانے کی جگہ ہوتی تو بھاگ گئے ہوتے وہ من ہوم منجل میں جو کفی صدقات رہ نبی ان میں سے وہ بھی ہیں جو آپ پر الزام لگاتے ہیں ملامت کرتے ہیں آپ کو صدقات کے بارے میں حضور جب جب زکوٰۃ کا مال آتا تھا تو آپ تقسیم کرتے تھے ظاہر بات ہے کہ لوگ ہیں کھڑے ہیں کسی کو کچھ زیادہ ہو گیا کسی وقت کسی کو آپ نے سمجھا کہ زیادہ زیادہ دے دیا تو ایک منافق تھا اس نے حضور کو ٹوک دیا کہہ دیا محمد اے محمد عدل کرو یہ کیا کر رہے ہو نائن کر رہے ہیں تو حضور کو غصہ آیا اس پر صلی اللہ علیہ وسلم علم فمن آگی اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا لیکن یہ کہ بہرحال اس کا بھی ذکر ہو رہا ہے وہ بھی ہوں منجل میں تو کفی صدقات ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو آپ پر تانگ کرتے ہیں خیرات کے بانٹنے میں صدقات اور زکوٰۃ کی تقسیم میں فیم اگر ان کے کھٹے بھر دیا جائے انہیں دیا جائے تو راضی ہیں وَإِلَمْ يُعْطَوْا جو ہوتاؤں هُمْ ادا جس اور اگر انہیں نہ دیا جائے تو پھر وہ قراراز ہو جاتے ہیں غصے ہوتے ہیں لال پیلے ہوتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ آتا ہوں رسول اور اگر وہ راضی رہتے اس پر جو دیا انہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے وہ حَسْبُنَ اللَّهُ اور کہتے اللہ ہمارے لیے کافی ہے سیدین الواہ فق نہیں و رسول قریب پھر بھی بعد میں بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہمیں اپنے فضل سے نوازتے رہیں گے ان نا اللہ راغبون ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں اگر یہ کہتے کاش کہتے تو کتنا اچھا ہوتا اب یہاں ان صدقات کی مدیں بیان کر دی ہیں جو زکوٰۃ کی یہی آیت ہے مشہور آیت کہ صدقات جو زکوٰۃ کی جو مدیں ہیں وہ کون کون سی ہیں ان نمبر صدقات زکوٰۃ جو ہے تو سب سے پہلے لرف و کرا مفلسوں کے لیے ولبساکین محتاجوں کے لیے عاملین علیہ اور جو بھی زکوٰۃ کا بندوبست کریں گے زکوٰۃ جمع کریں گے تحصیلدار ہوں گے زکوٰۃ کا حساب کتاب رکھیں گے زکوٰۃ تقسیم کریں گے وہ اس کے عاملین علیہ ہیں ان کی تنخواہیں اس میں سے دی جائیں گی بل معلفت قلوب ہوں اور تعلیف قلب کے لیے کچھ لوگ ہوتے تھے جب تک ایک تحریک اور دعوت چل رہی ہے بعض لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر سائی حیثیت ہوتے ہیں انہیں کچھ دے دلا دیا جائے تو ان کی مخالفت کم ہو جاتی ہے ساتھ ہی نہ بنے کم سے کم یہ کہ ان کا مخالفت کا زور شور جو ہے کم ہو جائے تو یہ تعلیف قلب کے لیے یہ مت جب اسلام غالب ہو چکا تو اس کے بعد سے ختم ہو گئی اس کے بارے میں فقہ کا کہنا یہ اس وقت تک تھا جب تک کہ ابھی وہ تحریک اور دعوت چل رہی تھی لیکن ویسی ہی سچویشن پھر کبھی دوبارہ پیدا ہو سکتی ہے تو پھر یہ مت جو ہے اس کے اندر یہ شامل ہو جائے گی وہ پھر رقاب گردنوں کے چھڑانے میں اور گردنوں کے چھڑانے کسی پر تاوان آ گیا ہے کوئی شخص جو ہے وہ مقروض اتنا ہو گیا ہے کہ اس سے نہیں نکل پا رہا ہے لہٰذا ایک یہ کہ لم سم مدد کر کے اسے گویا کہ اس کی گردن چھڑا دی جائے بلغارمینہ جن پر تاوان بھرنا پڑے وہ فی سمی اللہ اور ایک بد ہے فی سمی اللہ بھی ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں جہاد دعوت اور اقامت دین کی جد و جہد میں بھی یہ رقم خرچ ہو سکتی ہے لیکن اولین مستحق یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ خود اللہ کل کل دین کے لیے اللہ کے دین کے لیے دعوت تبلیغ اور جو بھی اقامت دین کی جد و جہد ہے اس کے لیے لیکن یہ جو صدقات ہیں اور زکوٰۃ بھی صدقات ہی میں شامل ہے ان میں اول جو مستحق ہیں وہ ہیں غربا اور یتیم اور مساکین اور بیوائیں جو بھی ہیں محتاج ہیں یہ ان کے زیادہ پہلے حقدار ہیں البتہ یہ کہ اگر کسی شخص کے پاس اس طرح کی رقم بچ جائے کہ جو اس کے قریب میں جو بھی رشتہ دار ہیں غربا ہیں یتاما ہیں مساکین ہیں ان کو دے چکا ہے اور وہ باقی وہ کسی دین کے کام میں دینا چاہے تو دے سکتا ہے وہ سبیل سبھی و وہ اپنی اور مسافر کے لیے فریض رقم من اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین ہو گیا ہے یہی آیا ہے بار بار سورہ نساء میں جہاں کے جو احکام آئے تھے وراثت کے واللہ علیم الحکیم اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے کمال حکمت والا وہ بنحم یوزون النبی ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کو ایزا پہنچاتے ہیں وہ یقون نہ ہوا عزم اور وہ کہتے ہیں یہ تو میرے کان کان ہی ہے ایک تو محاورہ ہمارے یہاں کان کا کچا ہونا وہ اور معنی میں ہے لیکن یہ کہتے تھے کہ ہم نے جا کر جھوٹ بولا حضور میری بیوی بیمار ہے اور انہوں نے مان لیا معلوم ہوتا کہ یہ دماغ میں کچھ نہیں ہے کہ کان ہی کان ہے بھیجے ہوئے گودا نہیں ہے دماغ میں کچھ یہ صرف جو کچھ جو کچھ کہہ دیتے ہیں مان لیتے ہیں سن لیتے ہوا ہے بس یہ بھی حضور کی توحید ابھی نوم النبی بولے کل نہ ہوا خیر القوم کہہ دیجیے یہ کان تمہارے لیے بہتر ہے بہتری کے لیے ہے تمہاری خیریت اسی میں ہے یو من بلدا ہے یو یہاں پہ یہ ایمان کے ساتھ بے اور لام کا فرق واضح ہو جائے گا وہ یقین رکھتے ہیں اللہ پر اور بات مان لیتے ہیں مومنوں کی یہ ان کی شرافت ہے یہ ان کی نجابت ہے یہ ان کی مروت ہے وہ جانتے ہیں تم جھوٹ بول رہے ہو لیکن نہیں کہتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو یہ شرافت اور مروت کا معاملہ ہے یہ نہیں ہے انہیں معلوم نہیں ہے بندہ مومن جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اتقو فراست المومن مومن کی فراست ہی یندر بے نور اللہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو جو عام مومن کا معاملہ یہ ہو تو رسول کا معاملہ کیا ہوگا کیا انہیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن آپ کی مروت اور شرافت شراکت خیر القوم یوم عام علومین کو اور دو تم میں سے واقعی مومن ہے ان کے حق میں رحمت ہے ولدین یوزون رسول اللہ لہو عذاب العلیم اور جو ایزا پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول کو ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے ظاہل پورا بلّہ لکم لقم اے مسلمانوں یہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تاکہ تمہیں راضی کریں اب ظاہر بات ہے کہ حضور کا تو جا کر بہانہ جو کیا اور لے کر آ گئے اب مسلمانوں سے بھی کہہ رہے ہیں قسمیں کھا کھا کر اپنے یقین دلا رہے ہیں کہ ہم مخلص ہیں آپ ہمارے شک نہ کریں یا پورا بلّہ لکم لدوک تاکہ تمہیں راضی کر لیں و اللہ رسول ہو آپ کو اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ وہ انہیں راضی کریں ان قانون اگر وہ واقع مومن ہے علم اللہ و رسول کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کوئی بھی مقابلہ کرے گا اور سرکشی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آ جائے گا فاندہ نارا جہنم خالد الفیہ تو اس کے لیے تو جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا العظیم اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے جہاں ضرور منافقون سورت تنبیہم بما فی قلوب اے مسلمانوں یہ منافع ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل ہو جائے کہ جو ان کو ہمارے دلوں کی حالت بتا دے اللہ کی طرف سے وہی آ سکتی ہے ہم جو کہ جھوٹ بول رہے ہیں ہمارا پردہ چاک کر دیا جائے اور ہمارا جو ہے وہ پوری لیے ہمارے لیے شامت آ جائے پولیس دیو کہیے کہ نہیں ڈرتے ابھی تم استضاع کرتے رہو ان اللہ مخرج ماتا ضرور لیکن بہرحال ایک وقت آئے گا جس چیز سے تم ڈر رہے ہو اللہ اسے ظاہر کر دے گا عیا کر دے گا ولا ان سال تم اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو کہیں گے انا نہ حضو و نلاب وہ جب بکواس کرتے تھے آپس میں حضور کے خلاف بات کر رہے ہیں کسی مومن نے کے اوپر کوئی تہمت لگا رہے ہیں اب اگر کسی نے جا کر کوئی بات بتا دی حضور کو کہ فلاں شخص یہ کہہ رہا تھا عبداللہ ابن ابئی یہ کہہ رہا تھا فلاں نے یہ کہا ہے حضور نے بلایا طلب کیا پوچھا تو اب وہاں پر آئیں گے ولا ان ہوں اگر پوچھیں گے بات پرس کریں گے آپ ان سے لقول نہ وہ لازمن کہیں گے مقل نہ لاب یہ تو ویسے ہی ذرا گپ بازی میں لگے ہوئے تھے یہ تو تھوڑی سی جو تھی ہماری گفتگو جو ہو رہی تھی وہ لائٹ وین میں گفتگو ہو رہی تھی اس کو خواہ اس شخص نے جو ہے وہ سنجیدگی سے لے لیا ہم کھیل رہے تھے دل لگی میں یہ بات ہم نے کہہ دی تھی بول اب اللہ اب آیات ہوں رسول کل تم کا سانتے ہو کہیے تو کیا تم اللہ کے ساتھ اور اس کی آیات کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ استحصال کر رہے تھے مسکور یہ دل لگی تمہاری بازی بازی بارش بابا ہم بازی اب اللہ اور رسول جو ہے اور اس کی آیات جو ہے وہ بھی تمہارے لیے تختہ بس بن گئی ہے اور تمسکر کا لا ضرور اب بہانے مت بناؤ قد کفر تم باد ایمان کم تم کفر کر چکے ہو اپنے ایمان کے بعد ان ناف و طائفت منکم اگر ہم تمہاری ایک جماعت کی طرف سے درگزر کریں گے نعذب طائفتن تو کسی دوسری جماعت کو ہم عذاب بھی اب دیں گے اب وہ وقت آ رہا ہے کہ تمہیں سزائیں بھی ملیں گی بے ان قانون مجرمین اس لیے کہ وہ مجرم تھے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یہ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے میں ہی سے ہیں یعنی ان کی عقاء گٹ جوڑ ہے یا مرون بل کر یہ بلی کا حکم دیتے ہیں بجائے اس کے کہ امر بالمعروف معروف کرتے یہ برائی کا حکم دیتے ہیں وہ ان معروف اور نیکی سے روکتے ہیں مت خرچ کرو سنبھال کے رکھو پاگل ہو گئے ہو آخر مستقبل کی فکر کرنی چاہیے لہذا وہ نہیں علی معروف اور امر بل منکر یا امرون بل بنکر وہ یدھونا علی معروف عیدیہ ہوں اپنے ہاتھوں کو مٹھیوں کو بند رکھتے ہیں نہیں کرتے نس اللہ فنسیا ہوں انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں بھلا دیا نظر انداز کر دیا ان المنافقین هم الفاسقون یقیناً یہی منافق ہے کہ جو سرکش ہے نافرمان ہے وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار جہنم خالدین فیہا اللہ نے وعدہ کیا ہے ان منافق مردوں اور منافق عورتوں سے اور تمام کفار سے آگ کا جہنم کے آگ کا خالدین فیہا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے بس وہی ان کے لیے کفایت کرے گی وہ اللَّهُ اللہ اور اللہ تعالیٰ نے لانت فرما دی ہے ہےقیم اور ان کے لیے عذاب ہے قائم رہنے والا مسلسل دائم اور قائم عذاب کل مِن قَبْلِهِمْ قبل یعنی اسی طرح کے وہ لوگ یہ بھی ان لوگوں کے مانند ہیں جو ان سے پہلے تھے قانو اشد ان کو قوت وہ تم سے کہیں بڑھ کر تھے طاقت میں واکسرام والن اور بہت زیادہ تھے مال میں و اولادن اور اولاد میں یعنی یہ قومیں جو گزری ہیں کافروں کی قوم سمود اور قوم عاد وہ تم سے کہیں بڑھ کر تھی قوت میں بھی اور اپنی تعداد میں بھی مال میں اولاد میں پستمتا خلاقی انہوں نے بھی اپنے اپنے وقت میں اپنے نصیب کا فائدہ اٹھا لیا اپنا حصہ وصول کر لیا تم بے کم اب تم بھی اپنا حصہ مکمل کر چکے ہو اب تمہارا انجام بہت قریب آ چکا ہے کم کا الزیر امن قبل بے خلاقین جیسے کہ ان لوگوں نے اپنا حصہ وصول کر لیا تھا اور اس سے فائدہ اٹھا لیا تھا جو تم سے پہلے تھے وہ خود تم کر لذیذ خواب اور تم نے بھی اسی طرح کی روش اختیار کی جو انہوں نے اختیار کی تھی حب تک اعمال ہوں پھر دنیا و یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت سب میں حبت ہو گئے وہ الائے کا حم الخاصرون اور یقیناً یہی ہے خسارے میں رہنے والے المیات ام نم الزین من قبل کیا ان کے پاس خبریں آ نہیں چکی ہیں ان کی جو ان سے پہلے تھے قوم نوح و عاد و سمود و قوم ابراہیم اب و اصحاب مدین المتفقات نوح کی قوم اور عاد و سمود اور قوم ابراہیم یہ واحد مقام ہے قرآن مجید میں جس میں قوم ابراہیم کا بھی تذکرہ اس انداز میں ہے کہ شاید ان پر بھی عذاب آیا ہو لیکن سراہتن اس کا ذکر پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے وہ اصحاب مبین اور مدیم کے لوگ بل متفقات اور ان بستیوں کی جو الٹ دی گئی تھی سلیم اور عامورہ اطتحم ہم رسول بالبینات آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح احکام لے کر واضح نشانیاں لے کر فما کان اللہ علیہ تو اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا لیکن کانو قانون فسم بلکہ وہ اپنے اوپر خود ہی ظلم ڈھاتے رہے والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض وہ منافق مرد اور منافق عورتوں کی بات تھی اب فرمایا اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں بعضهم اولیاء بعض وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں ایک دوسرے کے پشت بنا ہے مددگار ہیں یا مرون بالمعروف ان کا طرز عمل یہ ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں مشورہ دیتے ہیں وہ ینہون علی المنکر کر بدی سے روکتے ہیں وہ یقین الصلاۃ نماز کا قائم کرتے ہیں ویوت الزکات اور زکات ادا کرتے ہیں ویوتی اللہ و رسول اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں بلائے کا سیرحم اللہ یہی ہے وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے گا ان اللہ عزیز الحکیم یقین اللہ زبردست ہے حکمت والا اللہ ربنا جعلنا منہم وعد اللہ المومنین والمومنات جنات تجری من تحت الانہار و خالدین فیہا اللہ نے وعدہ کیا ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ان باغات کا جن کے دامن میں یا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وہ نہ خواہی وطن کی جنات آدو اور بڑے ستھرے اور بہت عمدہ مکان رہائش کے لیے ان کو دے گا رہنے کے باغات میں ریزیڈینشیل گارڈنس میں من اللہ اکبر یہ ساری چیزیں تو ہے ہی سب سے بڑی شے یہ کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا رضا اللہ کی وہ سب سے بڑی شے ہے سب سے بڑی نعمت ہے ظال کا ہول فوج وہ تو ہے بہت ہی بڑی کامیابی یا نبی والمنافقین مغلوظ منافقین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاد کیجئے کفار سے بھی اور منافقین سے بھی اور ان پر سختی کیجئے یہ دیکھیے آئے دو مرتبہ آئی ہے قرآن مجید میں یہ جو کہ تو سورہ تحریم میں بھی آئے گی جو کہ ان سو اٹھائیس میں پارے کی آخری یہاں پھر آئی ہے لیکن یہاں لفظ جہاد کو نوٹ کر لیجئے یہاں جہاد بمانی قتال نہیں آ سکتا منافقین کے ساتھ آپ نے کبھی جنگ نہیں کی جہاد جد و جہد کوشش ان کی ریشہ دوانیوں کو ختم کرنا ان کی سازشوں کا زور توڑنا یہ جہاد تھا یہ جہاد قتال کی کوئی نوبت منافقین کے ساتھ کبھی کوئی قتال نہیں ہوا یہاں جہاد خالص اس جہاد کے معنی میں ہے جو قتال سے کم تر ہے دون القتال یا یہ جاہد القفار الملافتین اے نبی آپ مجاہدہ کیجئے جد و جہد کیجئے اسی لیے جب غزوہ تبوک سے آپ واپس آ رہے تھے تو ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا رجا نام الى الجہاد الاکبر ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ آئے ہیں اب اس کی تعبیریں مختلف کی گئی ہیں کہ اتنا بڑا جہاد سلطنت روما کے خلاف گئے تھے اسے آپ جہاد اصغر کہہ رہے ہیں وہاں سے لوٹ کر ہم آ گئے اب جہاد اکبر سامنے ہے تو اس کی عام طور پر جو توجہ لوگوں نے کی ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ جہاد جو نفس کے خلاف ہے وہ سب سے اکبر ہے سب سے بڑا ہے اور یہ بات صحیح ہے آپ سے پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تو جاہد نفس کا فطاط اللہ کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ سب سے افضل جہاد کس کا ہے آپ نے فرمایا کہ تم جہاد کرو اپنے نفس کے خلاف اور اسے اللہ کا مکی بناؤ تو اسی پر گویا کہ اس کو محمول کیا ہے لیکن میرے نزدیک حقیقت یہ ہے کہ اب یہ جو بارے آستین تھے کہ جو مدینے کے اندر منافقین تھے اب ان کے خلاف جہاد کرنا تھا اور اس میں کیونکہ اندیشے تھے کہ ان کے تعلقات تھے اوس و خدر کے لوگوں کے ساتھ عام لوگوں کے ساتھ دوستیاں تھیں تو اس میں فتنے اٹھ جاتے واپس آ کر آپ نے مسجد زرار کو پھر گرایا ہے یہ بہت بڑا قدم تھا عام مسلمان جو اس میں مشتعل بھی ہو سکتے تھے کہ مسجد کو گرا رہے ہیں لیکن یہ کہ یہ اقدامات آپ نے کیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے اترنے کے بعد اور تبوک سے واپسی کے بعد یا یو نبی و جاہد اے نبی جہاد کیجئے کافروں سے بھی اور منافقین سے بھی اور ان پر سختی کیجیے وہ ماں جہنم ان کا ٹھکانا جہنم ہے وہ بیس البصیر اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے جاہل پولب اللہ ماں کالو وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی کوئی بات وہ بھی آئی کوئی غلط بات کہی کوئی استحضا کیا کوئی تمسکر اڑایا وہ قَالُوا کالو کل متل کفر حالانکہ انہوں نے کہا ہے کفر کا کلمہ ایک بات انہوں نے کہی تھی اس کا ذکر آ جائے گا تفصیل سے سورہ منافقون میں اٹھائیس میں میں واقع وہاں تفصیل سے آیا ہے تو لیکن یہ کہ کسی نوجوان نے آ کر حضور کو بتا دیا کہ اس نے یہ کہا ہے اب حضور نے طلب فرمایا نے کہا نہیں یہ بالکل جھوٹ بولتا ہے اس نے اور اس نے خامخا جو ہے فتنا اٹھانے کی کوشش کی ہے تب یہ آیت نازل ہوئی اللہ نے اس نوجوان کو سچا کیا اس آیت کے ذریعے سے کہ جھوٹ وہ عبداللہ ابن ابئی بول رہا ہے یہ نوجوان نہیں بول رہا ہے یا اب اللہ ماں کالو وہ قسم کھا رہے اللہ کی کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی بلا کالو کل میں کل حالانکہ انہوں نے کہا کلمہ کفر وہ کفر اباد اسلام ہند اور وہ اپنے اسلام کے بعد ممکن ہو چکے کفر کر چکے وہ ہم اور انہوں نے ارادہ کیا تھا اس شے کا کہ جس کو وہ حاصل نہ کر سکے یہ ایک خاص واقعہ ہوا تھا کہ جب تبوک سے واپس آپ آ رہے تھے تو ایک موقع پر آپ عام راستے سے قافلے سے ذرا ہٹ کر ایک پہاڑی راستے کی طرف سے آپ کا گزر ہوا اور وہ تنگ راستہ تھا وہاں سے بس ایک ہی اونٹ ایک وقت میں گزر سکتا تھا حضور کے ساتھ وہ آپ کے صحابہ تھے وہاں ان لوگوں نے کوشش کی منافقین نے کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے ڈھاٹے باندھ دیے کہ پہچان میں نہ آئے اور رات کی تاریخی میں انہوں نے ہاتھ چلایا چاہتے تھے کہ حضور کو شہید کر دے بہرحال وہاں پر جو ہے کسی طریقے سے جو دو آپ کے جانسار ساتھی تھے انہوں نے انہیں کھدیڑا مار کر بگایا پھر حضور نے ان کو بتا بھی دیا تھا جن میں حضرت حضیفہ ابن ایک بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار تھے عمار ابن یاسر ان دونوں کو بتا دیا تھا کہ فلاں فلاں نام ہے یہ فلاں فلاں منافق ہے لیکن یہ میرا راز رہے گا تمہارے پاس تم نے یہ نام کسی کو بتانے نہیں ہے یہ اسی لیے حضرت حضیفہ کا نام پڑ گیا تھا صاحب و سر النبی نبی کا ایک راز ہے ان کے پاس نبی کے ایک راز دان وہ حضرت حضافہ ابن یمان وہ ہموں میں ماں لب یا انہوں نے تو ارادہ کیا تھا وہ چیز وہ حاصل نہ کر سکے وما نقب و اللہ نگنا اللہ رسول ہوں اور یہ نہیں انتقام لے رہے مگر اس شے کا کہ اللہ نے اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا ہے اللہ ان کا رسول ان کی طلب مال کو دیکھ کر انہیں صدقات میں سے مال غنیمت میں سے بافراغت دیتا رہا من فضل ہی اپنے فضل سے وہیں یق و خیر اللہ اب بھی اگر توبہ کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا وہیں یہ اور اگر وہ پیٹ موڑیں گے جو اللہ عذاب العلیما اللہ انہیں عذاب دے گا بہت دردناک عذاب پھر دنیا ولاثرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پما لہم عرض میں ولی ولا نصیر اور پوری زمین میں ان کے لیے نہ کوئی ولی ہوگا کچھ بنا ہوگا مددگار ہوگا اور نہ ہی کوئی حامی ہوگا مناحد اللہ اب یہ وہ تین آیتیں آ گئی ہیں جو میری تقریروں میں بہت مرتبہ آئی ہیں ہم مسلمانان نے پاکستان کے لیے خاص نما فکریاں ہیں مدینہ کے منافقین کی خاص قسم کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ من ہوں اللہ ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا لین آتا نا بن فضل ہی اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا غنی کر دے گا دولت دے دے گا دولت مند کر دے گا لن سد من کدن ہم خوب صدقہ خیرات کریں گے اور نیک بن جائیں گے فلما آتا ہوں فضل ہی جب اللہ نے انہیں نواز دیا اپنے فضل سے غنی کر دیا بخیلو بہی اب اس دولت کے ساتھ بخل کیا بطول وہ موردون اور پیٹھ موڑ لی اور عراق کیا تو آ قباہم لفاق تو اللہ نے سزا کے طور پر ڈال دیا ان کے دلوں میں نفاق آ حکومت سزا دنیا میں نقد سزا یہ ملتی ہے اللہ سے کوئی وعدہ کر کے پھر جانے کی کہ نفاق جو ہے وہ دل میں پیدا ہو جاتا یہ نفاق ہے پاکستان کے مسلمانوں کا روگ پاکستان بنایا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہندوستان کے مسلمان نے ووٹ دے کر اپنا فرض کفایا ادا کر دیا کہ جاؤ بھائی تم جو ہم پہ گزرے گی سو گزرے گی تم جاؤ اور اسلام قائم کرو ہم نے کیا کیا ہے پچاس برس سے زائد ہو گئے کیا کیا ہے اسلام کہاں ہے یہ بے وفائی یہ بد عہدی اس کا نتیجہ کیا ہے تین نفاق ہیں جو اس قوم کے اوپر مسلط ہو گئے نفاق باہمی اب وہ قوم نہیں رہی قومیتوں میں تحلیل ہو چکی ہے اب اصلیتیں ہیں صوبائیت ہے لسانیت ہے اور نہ معلوم کیا کچھ ہے فرقے واریت ہے دوسرے کردار کا بیڑا غرق ہو گیا آیت المنافق سلاسل حضور نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں جس میں یہ تینوں چیزیں ہیں خواہ وہ انسامہ وسلح چاہے روزہ رکھتا ہو نماز پڑھتا ہو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا وہ منافق ہے جب بولے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے اور جب کہیں امین بنا دیا جائے خیالت کرے وہ دیکھ لیجیے اپنی قوم کو جو جتنا بڑا ہے ای لا ماشاء اللہ ایکسپشن پروف رول قانون یہی ہے جو جتنا بڑا اتنا ہی جھوٹا اتنا ہی خائن اور اتنا ہی وعدہ خلاف اور تیسرا اور میرے نزدیک سب سے بڑا نفاق جو ہے وہ ہمارے دستور میں ہے the most secret document of state is the constitution اور منافقت کا پلندہ ہے کہ ایک ہاتھ سے اسلام داخل کرتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ایک دفعہ دیکھیں تو اسلام اسلام کیا اللہ اتنی بڑی بات no can be done to the Quran and سننا ہو ہو اتنی بڑی بات یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ سورہ وال حجرات کی پہلی آیت کا ترجمہ کر کے دستور میں لکھ دیا لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر کوئی اس پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے وہ لکھی رہے گی بس اور ہم نے ایک آئیڈیالوجی کاؤنسل بنا دی ہے وہ اس کے مطابق سفارشات پیش کرتی رہے گی اور ہر سال اس کی رپورٹ پیش ہو جائے گی خلا کوئی اس میں سینکشن نہیں کوئی اس کے نافذ کرنے کی کوئی کوئی ذمہ داری نہیں کوئی پابندی نہیں فیڈرل شریعت کورٹ کیا کہنے ہیں فیڈرل شریعت کو بڑے بڑے چوٹی کے علماء اور کیا کیا تنخواہیں ان کو ملی ہیں اور کیا کیا مراحت ملی ہے وہ سب کچھ ہے لیکن صورت کیا ہے دستور پاکستان بھی تمہارے دائرے سے خارج ہے عدالتی قوانین بھی تمہارے دائرے سے خارج ہے یہاں تک کہ آئلی قوانین بھی تمہارے دائرے سے خارج ہو مالی قوانین بھی دس سال کے لیے خارج تو کیا کرو گے بیٹھ کے تنخواہیں لو اور ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی گزارو اللہ اللہ اللہ منافقت میرے نزدیک اس پوری دنیا کے اندر شاید دستور کی سطح پر ایسی منافقت کئی اور موجود ہو یہ ہے ہمارا روگ اصل فاق و فی نفاقر تو اللہ نے عقوبت کے طور پر سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا الہی یوم القون اور یہ نفاق اب رہے گا اس دن تک جس دن کے یہ ملاقات کریں گے اللہ سے یہ کانٹا ان کے دلوں سے نکلے گا نہیں بے ماں اللہ ماں واد ب سبب اس وعدہ خلافی کے جو انہوں نے اللہ سے کیا بے ماں کانو یکمون اور بے سبب اس جھوٹ کے جو انہوں نے بولا الگ ظالم اللہ ظالم صف ہوں کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی چھپی اور کھلی چیزوں کو چھپی چیزیں اور جو نجوا کرتے ہیں یہ لوگ بیٹھ کر آپس میں سازشیں کرتے ہیں اللہ ان سے واقف ہے وان اللہ علام الغیوب اللہ تعالیٰ تو تمام غیر کا جاننے والا ہے اللہ دینا یلمزون اور امن من یہ لوگ کہ جو اہل ایمان میں سے جو بھی نیکی کی کوشش کرتے ہیں اپنے دل سے اپنی امکانی حد تک ان کے اوپر کام کرتے ہیں استحدہ کرتے ہیں جب حضور نے فرمایا تھا کہ اب یہ بڑی مہم ہے اب جو بھی کچھ لا سکتے ہو پیش کرو گویا کہ جدید اسلام میں ہم کہیں گے چندے کی اپیل کی ڈونیشنز چاہیے تو ایک ابو عقیل انصاری تھے انہوں نے یہ کیا کہ کچھ نہیں تھا ان کے پاس ساری رات مزدوری کی ایک باغ میں جا کر اور وہ کھینچ کھینچ کر کنویں سے پانی باغ کو سیراب کیا صبح کو انہیں کچھ کھجوریں ملی رات بھر کی مزدوری آدھی لے جا کر اپنے گھر میں دے دی اپنے بیوی بچوں کو اور آدھی لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دی حضور نے فرمایا کہ یہ جو کھجورے ہیں یہ پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دو یہ سب پر بھاری ہیں لیکن وہاں جو منافق تھے انہوں نے اب فکر چست کرنے شروع جی ہاں ان کھجوروں کے بغیر تو یہ مہم چل ہی نہیں سکتی تھی کیا کہہ دیں صاحب یہ تو بہت بڑا صدقہ انہوں نے کیا ہے بہت بڑا معاملہ ہے یہ اب تاز دے رہے ہیں ان کا دل دکھا رہے ہیں الذين يلمزون متطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم وہ بیچارے کہ جن کے پاس اپنی محنت مشقت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں فیسخرون منهم ان سے مذاق کرتے ہیں ٹھٹے کرتے ہیں الله اللہ اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑائے ولهم عذاب الیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے استغفر لهم اب یہ سخت ترین آیت ہے قرآن مجید میں منافقین کے لیے یا وہ تھی جو سورہ نساء میں تھی ان المنافقین فی الدرک الاسفل اسفل النار منافق آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے کیا یہ ہے استغفر رہوں اے نبی اب آپ ان کے لیے استغفار کریں اولا تستغفر رہوں یا ان کے لیے استغفار نہ کریں ان تستغفر رہوں سبعین مرتن اگر آپ ستر مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے یغفر اللہ لہوم تب بھی اللہ تعالیٰ نے گا دال روب اللہ یہ اس لیے یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کر چکے اللہ اللہ یا القوم قومن اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا فرح المخلفون اب خلاف رسول اللہ ہے کرے وہ جاہدو بے ہم والسین تھی سبھی اللہ بہت خوش ہو گئے وہ پیچھے رہ جانے والے جنہوں نے اجازتیں لے لی تھی حضور سے ایگزمپشن لے لی تھی اپنے بیٹھ رہنے پر اللہ کے رسول کے پیچھے اور انہوں نے برا سمجھا ناپسند کیا کہ وہ جہاد کرتے اپنی جانوں اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں وہ قالو لا تنفرو الحر اور وہ دوسروں سے بھی کہہ رہے تھے ہم تو لے آئے چھٹی رخصت لے آئے تو عقل کے ناخن لوگ کہاں جا رہے ہو اس گرمی میں اس شدید موسم کے اندر جا رہے ہو پاگل ہو گئے لا لاتن الحر اس گرمی میں مت نکلو نار و جہنم آشد ہر اے نبی سے کہہ دیجیے جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے لو کاش کے ان کو تفقو حاصل ہوتا فہم حاصل ہوتا فلیز حقوق کلیدن وب کو کثیرہ تو انہیں چاہیے کہ ہنسے کم روئیں زیادہ جزام بے ماں قانون یکسبون بدلا اس کا کہ جو کمائی انہوں نے کی ہے رجا کلواہ الا طائفت بلحوم تو اے نبی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو لوٹا کر لے جائے یہ چار رکو جو ختم ہو چکے تھے نویں رکو پر ان کے بارے میں تو تیقن کے ساتھ معلوم تھا کہ وہ قزبۂ تبوک پر روانگی سے قبل آئے ہیں یہ درمیان کا ہے کہ کچھ جاتے کچھ آتے کچھ قزبۂ تبوک کے وقت این تبوک میں بھی وہی نازل ہوئی ہے تو یہ وہ آیا ہے وہی رجا کے اللہ ہو ذائبہ تو یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کہیں تبوت میں آیت نازل ہوئی ہے اگر اللہ آپ کو لوٹا کر لے جائے ان کے کسی گروہ کے پاس فستاجن کر الخروج اور پھر وہ آپ کے ساتھ نکلنے کی اجازت مانگے کسی اور دشمن کے خلاف لن لنگ مائی آبادا کہہ دیجیے گا اب تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے وہ آخری امتحان تمہارا ہو چکا تم ناکام ہو چکے ولن تو قاتل کہ آدوا اور اب میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کا تمہیں موقع نہیں ملے گا ان نقم رضی تم بالقوج ہے مرتن تم پہلی مرتبہ راضی ہو گئے تھے بیٹھے رہنے پر نفیر عام ایک ہی مرتبہ ہم نے کی اور تم پیچھے رہنے پر بیٹھ رہنے پر راضی ہو گئے فقون مال خالفین اب ہمیشہ کے لیے پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں ولا تسل اعلیٰ اور اے نبی ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ ادا نہ کیجیے اب کبھی بھی ولا تقوم اعلی قبر اور اس کی قبر پر آپ کھڑے نہ ہوں یہ دیکھیے یہ اب ان کی رسوائی کا سامان ہو رہا ہے ابھی تک تو پردے پڑے ہوئے تھے لیکن اب یہ ہے کہ حضور جو ہے جب انکار کرتے تھے کسی کی نماز جنازہ پر جانے سے معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ یہ منافق ہے حضور نے اس کی نماز جنازہ میں شرکت سے انکار کیا ولا تسل ولا تقم اللہ قبر اور مت کھڑے ہوئی ہے اس کی قبر پر ان کفر و بلّہ وہ رسول ہی یقیناً انہوں نے کفر کیا ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ وہ ماتو وہ فاتقور اور وہ مرے ہیں اسی حال میں کہ وہ نافرمان تھے ولا جم کا اموال ہوں و اولاد ہوں یہ آج پہلے بھی آ چکی ہے آج نمبر پچپن صرف وہی ایک ایک فرق ہے اس میں وہاں فلا توجب کا ہے یہاں ولا توجب کا آپ کو زیادہ پسند نہ آئے اچھی نہ لگے نہ ان کے اموال نہ ان کی اولاد ان نما یرید اللہ اوز بہ یہاں نام کے بجائے ان آ گیا ہے اللہ چاہتا یہ ہے کہ انہیں عذاب دے انہی چیزوں کے ذریعے سے دنیا میں بنذا انفسوں کا کافرون اور ان کی جانیں نکلے اسی حالت کفر میں بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعض فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن كول الطول منهم وقالوا زرنا لكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف واتبع على قلوبهم فهم لا يفقفون صدق الله العزيز سورہ توبہ میں ابھی یہی منافقین کا بیان چل رہا ہے اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ مل کر استاذ کا کول طور بند تو ان میں سے جو مقدرت والے ہیں دولت والے ہیں وسائل رکھنے والے ہیں وہ بھی آپ سے آ کر رخصت مانگتے ہیں بقالو نہ نقل مال قائدین اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے رہنے دیجئے ایگزمپ کر دیجئے ہم یہیں بیٹھ رہنے والوں میں شامل ہو جائیں بن یقون مال خوالف وہ اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں میں شامل کر دیے جائیں یعنی جنگ کرنا مردوں کا کام ہے اور خواتین کو چونکہ پیچھے بچے اور خواتین ظاہر بات ہے کہ گھروں میں رہ جانے والے تھے تو انہوں نے اپنے لیے یہ مقام پسند کیا یہ ایک طرح کا ان پر طنز ہے ربو بھی خوالف ہے تم اعلیٰ قلوب قبول تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی اور اب وہ سمجھ نہیں سکتے لاکن رسول والین منو باہو اس کے برعکس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے جاہدو بے ہے جاہدس انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے اموال سے بھی اپنی جانوں سے بھی ولا کا رحم الخیرات یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں خوبیاں ہیں نیکیاں ہیں اچھا اجر ہے وہ اولا کا حمل اور یقین یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے آخری منزل مراد کو پا لینے والے فلاح کے لفظ کو ان شاء اللہ تفصیلی گفتگو جو ہے وہ سورہ مومنون کے شروع میں ہوگی یہ بڑی اہم اصطلاح ہے قرآن کی میں نے اب تک اس کا ترجمہ بس اسی طریقے سے اسی لفظ کے ساتھ کیا ہے عبد اللہ الحم جنات تجریب انہار و خالدین افیہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان باغات کو تیار کیا ہے جن کے دامن میں یا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے فوج العظیم اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے من العراب لجوزن لهم اور آئے آپ کے پاس بہانے بنانے والے بدبو بھی مدینے کے لوگوں کا تذکرہ ہو رہا تھا اب ظاہر بات ہے یہ نفیر عام تھی یہ لانے عام تھا تو جو بھی آس پاس تھے جو دیہات میں رہنے والے مسلمان تھے ان پر بھی یہ حکم جو ہے عائد تھا تو ان میں سے بھی لوگ آئے اور رخصت طلب کرنے لگے جال معذرون من العراب آراب آراب آرابی ان کی جمع ہے وہ جو لوگ بادیا نشین بدو نہیں رہوں کہ انہیں بھی اجازت دے دی جائے انہیں بھی رخصت دے دی جائے وقاد النزین قزم اللہ و رسول اور بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے کہ جھوٹ کہا تھا اللہ سے اس کے رسول سے وعدے جو کیے تھے وہ جھوٹ نکلے یا یہ کہ جو عذر کر رہے وہ جھوٹا ہے سیوسیم الزین کفر البن اصاب العلیم قریب ان میں سے جو لوگ کفر پر اڑ جائیں گے یا جو لوگ فی الواقع کفر کی حد کو پہنچ گئے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے لہسا الگ وہ کمزوروں کا معاملہ یہ نہیں ہے ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کوئی ملامت نہیں ہے ضعیف ہوں ولا عدل المروا نہ ہی بیماروں پر ولا علنا لاجون مایون فکون نہ ہی ان پر کہ جن کے پاس کچھ خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے آخر اتنا لمبا سفر کرنا ہے تبوک تک جانا ہے کوئی سواری چاہیے چار آدمیوں پر ایک اونٹ ہو کچھ تو ہو کہیں تو کچھ نہ کچھ تو ان کو سہارا ملے ان کے پاس سامان نہیں ہے پیسہ نہیں ہے لاج دونوں مایون فکون تو جو لوگ اپنے پاس کوئی اس کی مقدرت نہیں رکھتے اور ساز و سامان نہیں رکھتے تو ان پر حرج نہیں ہے لہسا الگ دعا حرج حرج یہ لہسا کے بعد جو ہے حرج یہاں آیا ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کوئی الزام نہیں ہے کوئی ملامت نہیں ہے اعزاز رسحول اللہ و رسول ہی جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہوں دل میں اخلاص ہے لیکن یہ کہ مجبوری پھر واقع ہے کوئی ضعیف ہے بہت بوڑھا ہے کوئی بیمار ہے کوئی بالکل یعنی بغیر کسی وسائل کے ہے مال المحسن من سبیر ایسے جو محسن لوگ ہیں جو جن کا دین جو ہے وہ یعنی درجۂ احسان کو پہنچا ہوا ہو ان کے لیے کوئی ملامت نہیں ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں اللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور الرحیم ہے ولا عد الزام الزامات کل لیتا میلہ اور نہ ہی ان پر کوئی الزام ہے یا ان پر کوئی گناہ ہے کہ جو آئے آپ کے پاس جب آئے کہ آپ ان کے لیے سواری کا انتظام کر دیں لے میلہ لاؤں کل اے نبی آپ نے فرمایا لا اجی تو ماں ہم لوگوں کو ہے نہیں میرے پاس بھی کوئی سواری کا بندوبست نہیں ہے میں نہیں پاتا کوئی چیز جس پر کہ آپ کو سوار کر سکوں سمجھ لو تو مجبوراً وہ لوٹ گئے وہ آ تو فیض امین دم رہی اور ان کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے حضن اس حزن کی وجہ سے اس رنج اور غم کی وجہ سے اللہ یجدو ما فکور کہ ان کے پاس نہیں ہے جسے وہ خود خرچ کر سکے اور اپنے لیے کسی سواری کا بندوبست کر سکے ایک طرف یہ جذبہ ہے چاہتے ہیں جانا چاہتے ہیں لیکن مجبوری ہے اس مجبوری کی بنا پر بھی اگر وہ رک رہے ہیں تو ان کو صدمہ ہے افسوس ہے رو رہے ہیں دوسری طرف وہ ہے جو تول ہیں ان کے پاس سب کچھ موجود ہے وسائل و ذرائع ہیں لیکن جانے کو تیار نہیں ان نمبر سبیل و الزیدہ جستا کا وہم وہ ملامت اور نظام تو ان لوگوں پر ہے کہ جو آپ سے رخصت مانگتے ہیں جبکہ وہ غنی ہے مالدار ہیں رضو بے یقون مال خوالق کو راضی ہو گئے اس پر کہ وہ پیچھے رہنے والی خواتین ہی کے ساتھ ہو جائیں وہ تبا اللہ قلوب ہی اللہ نے ان کے دلوں پر بہر کر دی فع اللہ یا اور اب وہ صحیح علم سے بے بہرا ہو چکے ہیں یا رجعتم الیہم اب یا تضرون چونکہ یہ پھیلے مظاہرے ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کر رہے ہیں ترجمہ ہو کہ وہ اب بہانے بنا رہے ہیں یا عذر پیش کر رہے ہیں اور یہ بھی کہ کریں گے اس اعتبار سے یہ آیات یہ بھی ممکن ہے کہ اسنائے سفر میں واپسی کا جو سفر ہے تبوک سے اس میں نازل ہوئی ہوں اور یہاں پھر ہم مستقبل کے حوالے سے اس کا ترجمہ کریں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مدینے واپس تشریف لانے کے بعد یہ آیات نازل ہوئی ہوں تو اب حال میں اس کا ترجمہ ہوگا بہانے بنائیں گے وہ لوگ کہ جن کی طرف تم جاؤ گے لوٹ کر یا بہانے بنا رہے ہیں تمہارے پاس آ کر وہ لوگ کہ جن کے پاس تم آ گئے ہو لوٹ کر یہ دونوں ترجمے ممکن ہیں قل اللہ تعالیٰ ضرور کہہ دیجئے یا کہہ دیجئے گا کہ اب بہانے مت بناؤ کوئی عذر مت تراشو کوئی لیم ایکسکیوز پیش نہ کرو لن نومن لکم اب ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے قد نبا من اخبار اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری خبروں سے پورے طور پر مطلع کر دیا ہے پہلے تو معاملہ یہ تھا تمبوک پر جانے سے قبل حضور کا معاملہ کہ وہ اپنی اشرافت اور اپنی مروت کے اندر جس نے آ کر جو بات کہی تسلیم کر لی اب چونکہ اس دوران میں یہ ساری آیات اتر چکی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کے اندر تھا چھپا ہوا وہ بھی کھول کر بیان کر دیا ہے تو کہہ دیا گیا کہ اب آپ ڈنکے کی چوٹ کہہ دیجیے نو نم الکم اب ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے قد نبان اللہ من اخبار اللہ تعالیٰ نے تمہاری اخبار پر تمہاری خبروں پر تمہاری کیفیات پر ہمیں مطلع کر دیا ہے سیر اللہ عمل اکم و رسول ہو اب القریب مستقبل میں اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھے گا اور اس کا رسول بھی دیکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آئندہ تمہارا کیا ایٹیچیوڈ رہتا ہے سمت اور شہادت پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو کھلے اور چھپے کی جاننے والی ہے کن تم تابلو تو پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے سیاح فون بلّہ قلب تم یہ یقیناً قسمیں کھا کھا کر حلف اٹھا کر اللہ کا کہیں گے جبکہ تم ان کی طرف لوٹ جاؤ گے یا آ گئے ہو یہ دعان ہوں تاکہ آپ اعراض کریں تاکہ مسلمانوں کو چھوڑ دیں ان سے کوئی بات پوچھ نہ کریں انہیں کوئی سزا نہ دیں اعراض کریں جو انہم ٹھیک ہے ان سے اعراض کرو ان سے آپ توجہ جو ہے پھیر لیجیے ان نہ یقیناً یہ لوگ ناپاک ہیں وہ ماں باہم جہنم اور ان کا ٹھکانا آگ ہے جزام بما کانو یکسبون بدلا اس کا جو یہ کمائی انہوں نے کی ہے یہاں لفون القم المل دو یہ جو قصبے کھا رہے ہیں مسلمانوں تمہارے پاس آ کر اس لیے تاکہ تمہیں راضی کر دیں تم ان سے راضی ہو جاؤ اس لیے تو ظاہر بات ہے کہ معاشرہ تھا مدینے میں رہتے تھے ان کے بھائی بند تھے ان کے دوست تھے احباب تھے اوسر خلت کے اندر رشتے داریاں تھیں تو اب بالکل آؤٹ کاسٹ ہو جانا معاشرے میں تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر کوشش کرتے تھے کہ سارے مسلمان ہم سے بدزن نہ ہو جائیں سب لوگ جو ہے بدگمان ہو جائیں تو ہم تو آؤٹ کاسٹ ہو جائیں گے وہ یا یعنی کہ معاشرے میں اچھوت ہو جائیں گے تو وہ آ کے لوگوں سے ملاقاتیں کر کر کے پھر ان کو بتاتے تھے کہ نہیں ہم تو ہمارا تو یہ عذر تھا یہ مجبوری تھی ہماری نیتوں پر شک نہ کرو یہاں نفور القوم ترغو الحم اے مسلمانوں یہ تمہارے سامنے قسمیں کھا کھا کر اپنے خلوص کا جو اطمینان تمہیں کرانا چاہ رہے ہیں وہ اس لیے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ فعی ترغو الحم فعین اللہ لا قومی فاصقی تو اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ تعالیٰ ان نافرمانوں سے راضی ہونے والا نہیں ہے العراب و اشد و کفرم و نفاقہ بدو لوگ جو ہیں دیہاتی بادیا نشین وہ کفر اور نفاق میں اور بھی زیادہ سخت ہیں وہ اجدر اللہ عالم حدود معذر اللہ علیہ رسول اور زیادہ لائق ہیں اس کے کہ نا واقف ہوں اس چیز کی حدود سے اور اس چیز کی تفاصیل سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازی فرمائی یعنی مدینے والے تو پھر بھی حضور کی صحبت سے فیض یاب ہوتے ہیں مختلف مواقع پر انہیں تعلیم کا سلسلہ حاصل ہے جمعے کے خطبے ہوتے ہیں حضور کا نصیحت کا معاملہ چلتا رہتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جو لوگ ان چیزوں سے بھی محروم ہیں بادیہ نشین ہیں شاذ کبھی کوئی آیا مدینے میں تو حضور سے کی صحبت سے فیضیاب ہو گیا لہذا فطری طور پر معقول اور منطقی طور پر کفر اور شرک کفر اور نفاق ان میں جو ہے وہ شدید تر ہے واللہ علیم الحکیم اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے ومن الراب اور ان بدوؤں میں سے وہ بھی ہیں میں تخیص و مایوف رمن کہ جو کچھ انہیں خرچ کرنا پڑتا ہے اسے وہ تاوان سمجھتے ہیں یعنی زکوٰۃ ہے عشر ہے جو بھی اب ان کے اوپر عائد ہو گیا ہے جو محصولات ہیں اسلامی نظام کے اب یہ چونکہ ان کو دینے پڑ رہے ہیں پہلے تو کوئی نظام ایسا تھا نہیں تو یہ ان کو ایسے محسوس کرتی جیسے کچھ تاوان بھائی نربس سے دوائی اور وہ منتظر ہیں کہ کوئی گردش زمانہ آئے اور یہ جو حکومت قائم ہوئی ہے مدینے میں جس کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے کوئی اس کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے وہ حکومت ختم ہو جائے دائرت السو اصل میں بری گردش خود ان کے اوپر مسلط ہے یعنی جو منافقت ہے جو ان کے دلوں کے اندر وہ ہے اصل برائی کے جو ان پر مسلط ہے وہ اللہ سمیع العلیم علیم اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے وامن العراب میوم نب و یوم الآخر اور آراب سب کے سب ویسے نہیں ہیں بلکہ ان میں سے ایسے بھی ہیں من العراب ہے انہی بدوؤں میں وہ بھی ہیں میوم نب اللہ ور یوم الآخر جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر یوم آخر پر وہ یا تخذ و مایوم سے کو اور جو چیز بھی وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اس کو سمجھتے ہیں قربات عند ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہوگا تقرب اللہ کا ذریعہ بن جائے گا ہمارا یہ صدقہ ہمارا یہ خیرات ہمارا یہ دین کے لیے انفاق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں قرب عطا کرے گا بسلاوات رسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عنایتیں ہوں گی اور ان کی دعائیں ہمارے شامل حال ہو جائیں گی وہ یا کہ صاحب ایمان بھی تھے ان بدوؤں میں سب کے سب منافق ہی نہیں تھے اللہ انہا قربت الحم لہم آگاہ ہو جاؤ ہاں ان کا یہ انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یقیناً ان کے لیے باعث تقرب ہے اللہ کے لیے اللہ کے نزدیک سید خلحم اللہ فی رحمت ہی القریب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا ان اللہ غفور الرحیم یقینا اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے اب جو مضمون آ رہا ہے تیرہویں رقو میں اس میں کیٹیگرائز کیا جا رہا ہے کہ اہل ایمان جو تھے اس وقت یا یوں سمجھیے کہ جو مسلمان تھے ان میں کیا حفظ مراتب کا معاملہ کیا تھا ظاہر بات ہے کہ تمام اہل ایمان ایک درجے کے تو نہیں تھے خدا پنج انگوش یکساں نہ کر نہ ہر زنستوں نہ ہر مرد مرد نہ تمام مومن ایک جیسے تھے نہ تمام منافق ایک جیسے تھے نہ تمام کمزور لوگ ایک جیسے تھے تو یہ بھی بڑی یوں سمجھیے کہ حکمت قرآن کا ایک اہم موضوع ہے اس لیے کہ آئندہ بھی جب بھی کبھی کسی مسلمان معاشرے میں کوئی دینی تحریک اٹھے گی ظاہر بات ہے جیسا کہ میں نے ارد کیا ہے انسانی فطرت میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے اسی طرح کے صورت حال پیش آئے گی تو اس کی پہچان کے لیے لوگوں کے درمیان درجے بندی کا ایک فہم اور تفقع حاصل کرنے کے لیے یہ آیات جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے بس سابق من المہاجرین امل انصار اور پہلے پہل سبقت کرنے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے ولزین تباؤم بے احسان اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی بھلائی کے ساتھ نیکی کے ساتھ رضی اللہ عنہ و رضوان اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے واد لہم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ان کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی اللہ نے وہ باغات تیار کر دیے ہیں ان کے لیے جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ذالک کل فوج العظیم یہی ہے بہت بڑی کامیابی اب یہ ٹاپ کی ہیں دو درجے ہیں دو مراتب ہیں جیسے ایک مرتبہ ہم دیکھ چکے سورج نساء میں انبیاء صدیقین شہداء صالحین یہ گویا کہ ایک خاص اعتبار سے اب اس کی تفاصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے یہ مختلف اعتبارات سے درجہ بندی ہوتی ہے ایک یہ درجہ بندی ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ ٹاپ کے دو جو ہیں ان کے لیے الفاظ آئے افسادقر ال اور بدلدین تباہم احسان یہ وہ لوگ ہیں نیک سرشت اور جن کی فطرت سلیمہ اور جن کی عقل سلیم تھی لیکن ان میں بھی دو درجے تھے ایک درجہ وہ تھا کہ جن میں اتنی ہمت بھی ہوتی ہے کہ جیسے ہی حق سامنے آئے فوراً قبول کر لیں اور بالکل دائیں بائیں نہ دیکھیں کہ اس سے پھر کیا لازم آئے گا کیا چھوڑنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا بلکہ یہ کہ بس ان کے لیے حق جو ہے وہ اتنی بڑی قیمتی شے ہے کہ اس کے مل جانے کے بعد ہر سے بعد آباد اب جو ہو رہا ہے وہ ہو جائے وہ تاخیر نہیں کرتے دیر نہیں کرتے ان میں ہمت ہوتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس پگڈنڈی پہ چلنے والے تو کوئی ہے ہی نہیں بلکہ یہ کہ اگر پہلے ہی میں کیسے چھلانگ لگا دوں کیسے میں چل پڑوں کوئی مجھے آگے چلتا ہوا نظر ہی نہیں آ رہا ہے بلکہ ان کے اندر وہ ہمت ہوتی ہے یہ مزاج اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے بنائے ہیں جیسا کہ حضور نے فرمایا و کل مل جیسے معدنیات ہیں اب سونے کی اور جو ہے اس کو صاف کریں گے تو سونا بنے گا چاندی کی اور کو کتنا ہی صاف کر دیں سونا تو نہیں بنے گا وہ چاندی ہی بنے گی تانبے کی اور ہے کتنا ہی آپ اس پر محنت کر لیں وہ آپ اچھے سے اچھا تانبا اس میں سے نکال لیجئے لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ وہ سونا تو نہیں بنے گا اسی طرح ناسک المعادن لوگوں کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ان کی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کی تباہی بنائی گئی ہیں جس طرح کی ان کے اندر فرق و تفاوت ہے تو کچھ لوگ وہ ہیں فوراً حق کو قبول کرنا بے خطر کود پڑنا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی کچھ دوسرے لوگ ہوتے ہیں سلیم الفطرت بھی ہیں اور ان کو بھی بات سمجھ میں آ گئی ہے لیکن ہمت میں تھوڑے سے کم ہوتے ہیں پہلے ذرا کچھ لوگ آگے چل کے معلوم ہو جائے کہ ایک دو آدمی آگے بھی جا رہے ہیں تو راستہ ہوگا یا آخر جو چل رہے ہیں یہ لوگ اگر انہوں نے ہمت کر لی ہے تو چلو ہم بھی ہمت کریں تو وہ لذیذ تباہ ہم بے احسان جو ان کے پیچھے چلے ان کا اتباع کیا لیکن کیا نیک نیتی سے اس میں کوئی خلل نہیں کوئی فساد نہیں وہ بات باقی ساری ٹھیک ہے بس تھوڑی سی اس کو کہنا چاہیے کہ جس کو ہمت کہا جائے وہ ہمت کے اندر جو ہے ہمت مرداں وہ اس کے اندر کوئی کمی ہے لیکن ان دونوں کو بریکٹ کر لیا ہے بس من المہاجرین والانصار اچھا یہ بھی نوٹ کر دیجئے کہ انصار تو ایمان لائیں دس گیارہ سال کے بعد اب ظاہر بات ہے کہ متبعین بحسان جو مہاجرین کے ہیں وہ زمانی اعتبار سے انصار سے پہلے ایمان لائے ہیں لیکن مزاج کا معاملہ ہوتا ہے انصار میں سے بھی بعض وہ تھے فوری طور پر انہوں نے قبول کیا اور اسی طرح کیا یکسو ہو گئے ہر کے بعد آباد کشتی درا لداخ سے تو یہ مزاج کی بات ہے اس کا زمانے سے تعلق نہیں ہے یہ مزاج کی بات ہے کسی بھی وقت اور آئندہ بھی ہمیشہ ایسا رہے گا کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو حق کو قبول کرتے ہیں اور پھر قطران نہیں پرواہ کرتے دائیں بائیں نہیں دیکھتے کوئی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا کوئی ساتھ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے کچھ نہیں کوئی خطرات ہیں کوئی مشکلات ہیں کوئی مسائب آئیں گے ہر کے بعد آباد کچھ لوگ ہیں جو ذرا دائیں بائیں دیکھ کر تھوڑا سا چلتے ہیں ان کی ہمت جو ہے اتنی نہیں ہوتی بس سابق الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیها ابدا ذلك الفوز العظیم وممن حولکم من الاعراب منافقون اب یہ ایک طرف تو یہ ٹاپ کے دو اور ایک طرف بالکل نیچے جا کر اور جو لوگ تمہارے آس پاس آباد ہیں جو بدوؤں میں جو بازیا نشین ہیں ان میں منافق ہیں ومن اہل مدینہ اور نہ صرف ان میں ہے اہل مدینہ میں بھی ہے مرد عل نفاق یہ لوگ وہ ہیں جو نفاق پر اڑ چکے ہیں اب یعنی ان کا نفاق جو ہے جیسے ٹی بی کی تھرڈ سٹیج ہوتی ہے کہ جس کے بعد پھر امید نہیں ہوتی کہ شفا ہو جائے گی یہ پرانی زمانے کی باتیں ہیں اب تو ٹی وی لا علاج مرض نہیں رہا پہلے کی بات ہے لیکن یہ کہ یہ جو مرض ہے نفاق کا ان کا تیسری سٹیج کو پہنچ چکا ہے مرد والا نفاق لا تعلمهم آپ انہیں نہیں جانتے نعلمهم ہم انہیں جانتے ہیں سنواز مرتين ہم انہیں بار بار عذاب دیں گے ان کے لیے تو عذاب روز کھڑا تھا روز مطالبہ آتا تھا نکلو اللہ کی راہ میں روز جھوٹ بولنا روز قسمیں کھانی روز کسی نہ کسی طریقے سے بانے بنانا ان کی زندگی زیخ میں تھی یہ نہیں تھا کہ وہ اس طریقے سے آرام سے تھے سمدون الى عذاب عظیم اور پھر ان کو لوٹا دیا جائے گا بہت بڑے عذاب کی طرف وہ آخرت کا عذاب ہے اس کے بعد اب درمیان میں پھر دو کیٹیگریز آ رہی ہیں وہ لوگ کہ جو کچھ نیم درو نیم برو ہیں منافق نہیں ہیں لیکن ہمت کی بہت کمی ہے کچھ چلنا چاہتے بھی ہیں کچھ نہیں چل پاتے ہیں کچھ چلتے ہیں لیکن کبھی کبھی کسی سے غلطی بھی ہو جاتی ہے کوئی ہمت بھی کرتے ہیں لیکن کبھی کوئی غلبہ ہو جاتا ہے کوئی کسل ہو جاتا ہے کوئی سستی تاری ہو جاتی ہے اب ان کی کیٹیگری آ رہی ہے لیکن ان کو بھی دو حصوں میں تقسیم کریں گے وہ آخرون طرف بے جنوب اور کچھ لوگ اور ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے رہتے ہیں اپنی کوتاوں کا جھوٹ نہیں بولتے جھوٹا بہانہ نہیں بناتے جھوٹی قسم نہیں کھاتے ہم سے خطا ہو گئی ہم سے غلطی ہو گئی واقعتاً ہم سے کوتاہی ہوئی ہے واقعتاً ہم اپنے اہل و عیال کے اندر مصروف ہو کر اور اپنے فرائض کے ادا کرنے میں کوتاہی کا ثبوت دیتے رہے ہیں یہ اعتراف جب تک اعتراف ہوگا نفاق نہیں شمار ہوگا جہاں جھوٹا بہانہ آنا شروع ہوا وہ نفاق ہے اور جہاں جھوٹی قسم آ گئی وہ نفاق کی دوسری سٹیج ہے اور اس کے بعد تیسری سٹیج یہ ہوتی ہے کہ اہل ایمان سے انہیں ضد ہو جاتی ہے قد ہو جاتی ہے دشمنی ہو جاتی ہے کہ یہ بے وقوف لوگ جو ہیں ان کی وجہ سے ہم پریشان ہو رہے ہیں اگر یہ بھی ہماری طرح بیٹھ رہے تو ہمیں بھی کوئی پوچھے نہیں اور تمہارے اوپر بھی کوئی اتاب نہ آئے یہ چونکہ فوراً وہ تو جیسے ہی آواز آئی اور یہ چل پڑتے ہیں لہذا بجائے اس کے کہ ان کے بارے میں اچھے احساسات و جذبات ہوں کہ چلیے اللہ ان کو توفیق دے رہا ہے بلکہ ان سے ایک دشمنی اور ایک ان کے دل دلوں کے اندر عداوت پیدا ہو جاتی ہے وہ ہے نفاق یہ وقت یہ اور کیٹیگری ہے کہ جو نفاق سب سے نیچے کر لیجئے اور سب سے اوپر وہ دو ہے من المہاجر و انصار و نذیر الباع بے اب ان کے درمیان میں یہ دو سٹیجز ہیں وہ آخرون طرف اور کچھ لوگ اور ہیں جنہوں نے اپنی کوتاہیوں کا اپنی تقسیر کا اعتراف کیا خلط و عمل انصار و آخرا سیاح انہوں نے کچھ گڑبڑ کیا ہوا ہے کہ ایک کام بھی کرتے ہیں اشار بھی کرتے ہیں انفاق بھی کرتے ہیں لیکن یہ کہ کبھی کوئی غلط کام بھی کر بیٹھتے ہیں کوئی بری حرکت بھی سرسد ہو جاتی ہے اصل واہ یتوب آ اللہ تعالیٰ امید دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا اور ان کی توبہ جو ہے ان کو توبہ کی توفیق دے گا ان اللہ غفور الرحیم یقین اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے اس میں شان نزول کے اعتبار سے روایت میں حضرت ابو البابا تھے رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے کچھ ساتھی تھے ان سے غزوہ تبوک کے موقع پر یہ کوتاہی ہو گئی کہ کثرت کی وجہ سے اور مال اور دنیا میں اپنے مصروفیات اور مشاغل کی وجہ سے نہیں جا سکے لیکن یہ ہے کہ ان کو شدید فوراً ہی احساس ہو گیا کہ ان سے تو بہت بڑی غلطی ہوئی ہے بڑی خطا ہو گئی ہے بڑی کوتاہی ہوئی ہے اور اس احساس کی وجہ سے اس درجے ان کو اندر جو ہے ندامت کے جذبات پیدا ہوئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستونوں سے باندھ لیا کہ اب حضور ہی آئیں گے اور اگر اعلان فرمائیں گے کہ ہماری توبہ قبول کر لی ہے اللہ تعالیٰ نے اور اپنے دستے مبارک سے ہمیں کھولیں گے تب ہم یہاں سے آزاد ہوں گے ورنہ ہم یہیں پر اپنی جانیں دے دیں گے اپنے آپ کو باندھے رکھیں گے ان ستونوں کے ساتھ حضور واپس تشریف لائے ہیں اور یہ آیات جب نازل ہوئی اص و یتوب آ اللہ تعالیٰ ان قریب یا اللہ توقع ہے اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا تب حضور نے آ کر انہیں کھولا اور انہیں یہ خوشخبری دی کہ ان کی توبہ جو ہے اللہ نے قبول کر لی ہے یہ وہی بات ہے جو سورہ نسا میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں سما من قریب وہ لوگ توبت اللہ من قریب فوری طور پر جو ہے انسان کے اندر وہ ایمانی جذبات جو ہے دوبارہ عود کرائیں اور وہ فوراً توبہ کرے تو ایسی توبہ کو قبول کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اپنے ذمے واجب ٹھہرایا ہوا ہے البتہ یہ کہ پھر ان کے بارے میں خاص طور پر یہ حکم ہوا خود من اموالہم صدا روایت میں تو یہ آتا ہے کہ وہ خود بھی لے کر آئے تھے مال کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری توبہ قبول کی ہے تو ہم یہ اس کے شکرانے کے طور پر اللہ کی راہ میں یہ مال پیش کرتے ہیں اپنا لیکن یہ کہ یہ قاعدہ کل لیا بھی ہے کہ خود میں نموالح صدقت جہاں تک منافقین کا معاملہ تھا روک دیا گیا ان کے اب آپ صدقات قبول نہ کیجیے اب ان کے نفقات اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوں گے لیکن یہ کیونکہ جو ہیں یہ کمزور ہے یہ منافق نہیں ہے مخلص کمزور مخلص ہے لہذا ان کے لیے کہ ان کے اموال میں سے صدقہ آپ قبول فرما لیجیے اموال صدقتن تو تحفر تزکی ہوں بہا اس طرح ان کے مال سے صدقہ قبول کرنے کا نتیجہ نکلے گا کہ آپ ان کو پاک کریں گے اور تفسیہ کریں گے ان کا اس صدقے کے ذریعے سے مسلح علیہ ان کے لیے دعائیں کیجیے ان نہ تک کا سکن الحم یقین النبی آپ کی دعا جو ہے ان کے حق میں وہ بہت ہی سکون بخش ہے کہ انہیں یہ خیال ہو کہ ہم سے جو خطا ہوئی تھی ہم نے بھی استغفار کیا توبہ کی ہے اور اللہ کے رسول بھی ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں وہ اللہ سمیع العلیم اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے علم عالم اللہ اقبال اکبل الطوبہ بات ہی کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے وہ یا خود صدقات اللہ تعالیٰ بندوں کے صدقات قبول کرتا ہے یعنی اللہ کا احسان ہے صدقہ وہ شہ ہے سیرات وہ ہے حضور نے اپنے اوپر حرام کی اپنی اولاد پر حرام کی ہے اللہ تعالیٰ کی وہ شان ہے وہ الغنی ہے لیکن وہ کہتا میں تو قبول کرتا ہوں میرے دین کے لیے تم خرچ کرتے ہو میرے لیے میری رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہو تو میں تو تمہارے صدقات کو قبول کرتا ہوں فرمایا کہ ہوا یقبل الطوبہ کا بازی اور یا خود اس صدقات وہ صدقات قبول فرما دیتا ہے وہ اللہ ہوا طوام الرحیم اور وہ تو بہت ہی توبہ کا قبول فرمانے والا اور بہت اہم فرمانے والا ہے وہ کلے ملو لیکن ساتھ ہی آپ ان کو وہی جو کمزور لوگ تھے کہہ دیجیے یہ بھی کہہ دیجیے ملو اب دیکھو عمل کرو اب محنت کرو اثر نو کمر کسو پہلے سے بڑھ کر افسر فروشی اور جان فشانی ہونی چاہیے اللہ عملہ و رسول ہوں تو آئندہ اللہ بھی اور اس کے رسول بھی تمہارے عمل کو دیکھیں گے تمہارا رویہ کیا رہتا ہے تم نے کتنی اصلاح کی ہے دوبارہ تو نہیں پھر تمہارا قدم پھسل رہا ہے بل مومنون اور اہل ایمان بھی دیکھیں گے بس اب ترنت دونوں اللہ عالم شہادت ہے اور پھر وہ وقت آ جائے گا جب تمہیں لوٹا لیا جائے گا اس کی طرف کی جو کھلے اور چھپے سب چیز کا جاننے والا ہے پیون بیو کم بیما کن تم تاملود اور پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے تمہارے سارے آواز سامنے آئیں گے پمن یامن مسقال اظہر رتن خیر رنگیا را پمن یامن بسخار اظہر رتین شروع رہا اس کے بعد تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو ہی جانا ہے وہ آ اونا مرجون علیہ امر اللہ اب یہ اس زعفا میں سے ایک سیکنڈ کیٹیگری ہے یہ سیکنڈ کیٹیگری وہ ہے کہ جو اس میں تین اصحاب ہیں اور ان میں خاص طور پر کاب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ان کی طویل ترین حدیث جو ہے بخاری شریف میں آئی ہے جنہوں نے سارا یہ واقعہ درج کیا ہے مولانا مودودی نے تفیم القرآن میں بھی وہ پوری نقل کی ہوئی ہے تو اس لیے حدیث کی کتاب کا ملنا شاید آپ کے لیے مشکل ہو لیکن یہ کہ تفیم القرآن عام طور پر مل جاتی ہے تو وہاں وہ واقع سبق آموز ہے بہت کہ وہ پورا معاشرہ کیا تھا کیا تعلقات تھے حضور کے اور صحابہ کے اب حضور سزا دے رہے تھے تو کس طور سے دے رہے تھے جن کو سزا دی جا رہی تھی ان کے ساتھ ساتھ کیا تھے معاشرے میں جو لوگ تھے ان جن کو سزا دی گئی تھی ان کے جو رشتے دار تھے یہاں تک کہ ان کی بیویاں ان کا کیا طرز عمل تھا تو یہ ایک جو اسلامی معاشرہ ہونا چاہیے صحیح معنی میں اور جماعتی زندگی دینی جماعتی زندگی جس اوپر ہونی چاہیے اس کی بہترین تصویر ہے کہ جو اس طویل حدیث میں آئی ہے یہ تین حضرات ایسے تھے کہ جن کے ساتھ معاملہ وہی ہوا کہ یہ بھی کچھ ڈھیل دیتے رہے اچھا چلیں گے کل چل جائیں گے حضرت کار ان مالک فرماتے ہیں کہ میں ان دنوں بہت ہی صحت مند بھی تھا میرے پاس مال بھی بہت تھا میرے پاس جو اونٹنی تھی وہ بھی بہت تکڑی تھی اور میں نے کہا چند دن اور حضور تو چلیں گے تیس ہزار کا لشکر لے کر تو ظاہر بات ہے رفتار جو ہے کم ہوگی تم ابھی اور گھر میں ٹھنڈی چھاؤں جو ہے گھر کی اور اپنے باغ کی اور اپنے جو ہے آرام کر لو پھر تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے جا کے حضور سے مل جانا اب شیطان جو ہے اسی طریقے سے تعویق کراتا ہے تاخیر کراتا ہے تاکہ یہ کہ پھر ہوتے ہوتے اچانک ایک دن محسوس ہوا کہ اب تو چاہے میں کتنا ہی تیز دوڑوں میں حضور سے نہیں مل سکتا بس وہ ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اس وقت تک بھی انہوں نے خود کوئی اقدام نہیں کیا اپنی توبہ کا بلکہ یہ کہ حضور نے جب بلا کے لوگوں سے بات پوچھ کرنی شروع کی ہے تو جو منافق آتے تھے وہ قصبے کھا جاتے تھے حضور کسی کی بات مان لیتے تھے جو بھی تھی بات جب ان کی باری آئی تو حضور مسکرائے حضور کو معلوم تھا کہ یہ ظاہر بات ہے کہ کاب ابن مالک جو ہے منافقین میں سے نہیں ہے فرمائیے آپ کا مسئلہ کیا ہوا تھا انہوں نے صاف کہہ دیا کہ حضور یہ لوگ جو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر بچ گئے ہیں آپ کے ہاں سے مجھے بھی اللہ نے زبان دی ہے میں بھی بہت سے جھوٹی باتیں بھی کہہ سکتا ہوں لیکن صحیح بات یہ کہ کوئی عذر نہیں ہے میرے پاس میں جتنا ان دنوں صحت مند تھا اتنا کبھی صحت مند نہیں تھا جتنا ان دنوں غنی تھا اتنا کبھی غنی نہیں تھا میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے سوائے اس کے کہ شیطان مجھے بغلاتا رہا تو حضور نے پھر ان کو اور ان کے ساتھ دو اور ساتھی تھے ایسے تین کا معاملہ یہ تھا تو انہیں سزا دی گئی اور سزا مقات کی تھی سوشل بائیکاٹ کوئی ان سے بات نہ کرے وہ ان کے اوپر پچاس دن جو گزرے ہیں گھر میں ان کی بیوی ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے پوچھا گیا کہ میں بیوی یہاں پر میں رکھوں یا نہ رکھوں بیوی نے آ کر کہا بوڑھے آدمی ہیں کوئی ان کی خدمت کرنے والا نہیں ہے کہ رہ سکتی ہو لیکن شاید انہوں نے بعد میں اپنی بیوی کو بھی بھیج دیا تھا اس لیے کہ کسی کے پاس جاتے تھے کہ اللہ کے بندے تمہیں تو معلوم ہے کہ میں منافق نہیں ہوں میں مسلم ہوں اور تم مجھ سے بات نہیں کرتے ہو تو وہ جواب دیتے تھے مسلمان اللہ و رسول عالم اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ بہتر معلوم ہے اور منہ موڑ کر چلے جاتے تھے تو یہ وہاں کا معاشرہ جو ہے اس کے اندر جو نظم تھا ضبط تھا کہ ہمارے نبی نے چونکہ انہیں سزا دی ہے لہذا ان سے کوئی کلام نہیں کرے گا اسی میں وہ واقعہ بھی پیش آیا کیونکہ پچاس دن کا لمبا معاملہ تھا کہ بلکہ غسان کا جو ہے ان کے پاس ایک آ گیا ایلچی اور اس کا خط اس نے دیا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہمیں معلوم ہے تمہارے ساتھی تم پر بڑا ظلم کر رہے ہیں تمہارے صاحب جو ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم تو بڑے شریف آدمی ہو اور تم بڑے اپنے قوم کے جو ہے وہ بہت سربراہ لوگوں میں سے ہو تم ایسے تو نہیں ہو کہ تم اس طرح دلیل کیا جائے تم ہمارے پاس آؤ ہم تمہیں اپنے یعنی اونچے درجے دیں گے اپنے دربار میں تو انہوں نے کہا یہ اور مصیبت آئی اور وہ خط لے کر پھاڑا اور تندور کے اندر پھینک دیا ورنہ یہ کہ اگر ذرا سے بھی کوئی کمزوری ہوتی تو یہ کہ اس شیطان نے اس کمزوری کو ایکسپلائٹ کرنے کا بھی اتنا بڑا جو ہے داؤ کھیلا تھا پر ان کا ذکر ہے یہ وہ علیہ امر اللہ اور کچھ اور ہیں کہ جن کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا ہے اللہ کے حکم سے اما یو حضب اللہ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا وہ اما یا علیہم اور چاہے گا تو ان کو بھی توبہ کی توفیق دے گا یا ان کی توبہ قبول فرما لے گا وہ اللہ علیم الحکیم اور اللہ علیم اور حکیم ہے ان کا ذکر جو ہے پھر بعد میں آئے گا کچھ عرصے کے بعد گویا کہ وہ آیات نازل ہوئی کہ جن میں ان کی توبہ بھی بعد میں قبول ہو گئی لیکن پچاس دن کا بڑا سخت سوشل بائک والذین اتخذوا مسجدا زرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے زرار کے طور پر زدم زدہ ضرر سے زرار باب مفعلہ ہے وہ کفرن اور کفر کے لیے وہ تفریقن بین المومنین اور اہل ایمان میں تفریح پیدا کرنے کے لیے وہ ارساد المن ہار اب و رسول اور ان لوگوں کو گھاٹ فراہم کرنے کے لیے جائے پناہ دینے کے لیے کہ جو اللہ اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہوں من قبل جو کہ اس سے پہلے سے اللہ اس کے رسول سے جنگ کر رہے تھے یہ مسجد زرار بنائی تھی منافقین نے مدینے کے اندر اور مسجد قبا کے قریب کے علاقے ہی میں تھی یہ اور یہ اصل میں اس کے پیچھے ایک شخص تھا ابو عامر راہب حضرت کا یہ شخص تھا اور یہ شخص بھی ویسے بڑا عالم شخص تھا اور یہ عیسائی ہو گیا تھا اور راہب ہو گیا تھا جیسے کہ ورقہ ابن نوفل تھے وہ بھی وہ کرشی تھے لیکن وہ بھی ان کی طبیعت سلیم تھی عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کی روشنی میں انہوں نے بھی اس وقت پھر بت پرستی چھوڑ کر اور عیسائیت اختیار کر لی تھی کانا تو وہ تورات ابیل اور اتنے بڑے عالم تھے کہ تورات عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے تو اس حوالے سے اسی طرح کی ایک پیرل شخصیت یہ ہے ابو آبر خدرج کے تھے یہ لیکن یہ شخص جو ہے راہب بنا لیکن اس کو معاملہ برعکس ہوا ابن نوفل نے تو حضور کی تصدیق کی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ لے کر گئی ہیں حضور کو ان کا کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسا اور عیسیٰ پر آیا تھا اور اللہ کرے کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب کہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی تو حضور حیران ہوئے اب اب مخل گئیا ہوں چاہیے لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے تو ان کا کہ ہاں یہ معاملہ ایسا ہی ہے جس کے ساتھ بھی ہوا ہے پھر اس کی قوم نے اس کے ساتھ دشمنی کی ہے تو برس رویہ یہ تھا اس کا ابو عامر خضر جی کا کہ یہ جو ہے حضور کا شدید ترین دشمن ہو گیا بدر کی شکست جب ہو گئی کفار کو تو پھر یہ مکے ہی میں جا کر آباد ہو گیا اور وہاں یہ سازش کرتا رہا اور یہ فوج جو ابو سفیان لے کر آئے عہد میں اس کے پیچھے بھی اس کی سازش کار فرما تھی اور عہد میں ساتھ آیا مشرقین کے اور وہاں آ کر اس نے مسلمانوں کے جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تھے دامن عہد میں تو اس نے باہر نکل کر تقریر کی تھی انصار مدینہ پر جو بھی اثرات اس کے تھے قدیم کے نیک آدمی تھا عالم آدمی تھا زاہد آدمی تھا راہب تھا تو اس حوالے سے اس نے چاہا تھا کہ انصار کو برگشتہ کریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ علیحدہ ہو جائیں لیکن اس کی کوئی چال چلی نہیں تھی کامیاب نہیں ہو پائی تھی پھر یہ کہ اس کے بعد جب ہنین کی بھی جنگ ہو چکی اور پھر تھک ہار کر جب اسے معلومات جزیرہ نمایا عرب میں تو میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو پھر وہ شام چلا گیا تھا شام میں مقیم رہ کر اس کا سلسلہ جنبانی جاری تھا مدینے کے منافقین کے ساتھ اور وہاں سے اس نے انہیں حکم دیا کہ ایک مسجد بناؤ ہو ذرا مدینے سے باہر تاکہ جو بھی ہمارے سازشی عناصر ہیں وہ وہاں جمع ہو سکے یہ مسجد ہے یہ تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور چونکہ مدینے سے ذرا باہر ہوگی لہٰذا اس کی خبریں بھی عام طور پر لوگوں کو نہیں ملیں گی باہر سے کوئی پیغام مجھے بھیجنا ہوگا میں وہاں پہنچا دوں گا تو نام اس کا مسجد رکھا گیا اصل میں وہ فتنے کا ایک مرکز تھا جو تعمیر کیا گیا تو ولوین تخب مسجد ورارن و کفرن و تفریقن بین المومنین و ارساد اللہ و رسول یہ تھے مقاصد اس مسجد کی تعمیر کے مسجد نما عمارت جو انہوں نے بنائی تھی کہ وہ اصل میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کفر کی تقویت کے لیے اہل ایمان میں تفریق پیدا کرنے کے لیے اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان کو ایک جائے پناہ اور ان کے لیے ایک گھاٹ کی جگہ کہ وہ وہاں جا کر آ کر بیٹھے جی مسافر ہیں مسجد کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں ان کے اوپر کوئی جو ہے کوئی تعارض ان سے نہ کرے بولا یہ لفن ان اردنا حسنا اور ان قریب وہ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ نہیں نہیں حضور ہماری کوئی بری نیت نہیں تھی کوئی ارادہ نہیں تھا بلکہ یہ کہ ہم نے تو نیکی کا ارادہ کیا تھا اصل میں دوسری مسجد ہم سے دور پڑتی تھی کچھ جماعتیں ہماری کچھ نمازیں رہ جاتی تھی جماعت سے ہم نے کہا کہ ہم ایک مسجد اور بنا لیں تاکہ ہماری تمام جو نمازیں ہیں باجماعت ادا ہو جائیں واللہ اللہ یش و انحم اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے لاتقن فی ہے انہوں نے آ کے حضور سے درخواست کی ایک دفعہ حضور آپ تشریف لے چلیے آپ کے آنے سے وہاں بڑی برکت ہو جائے گی تو آؤ آپ مسجد جو ہے ہماری اس کو بھی یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ آپ کے قدم آپ قدم رنجا فرمائے وہاں لیکن اللہ تعالیٰ نے بر وقت روک دیا لا فی ہے ابدا اے نبی آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہو نہ مسجد الس سے تقوا میں نبل یوم یقیناً وہ مسجد جو پہلے دن ہی سے تقوا پر تعمیر کی گئی مسجد قبا قریبی تھی اور یہ وہ مسجد ہے کہ جو سب سے پہلے تعمیر ہوئی ہے اور اس کی بنیاد تقوا پر تھی حضور جب ہجرت کا سفر اختیار کر کے آئے تھے مدینے پہنچے تو وہاں پہلا پڑاؤ تھا مدینے سے تین میل باہر اس پڑاؤ کی جگہ پر یہ وہ مسجد قبا ہے تو مطلب مسجد السطاع تقوا والے یوم پہلے دن سے جو مسجد جو ہے تقوا پر جس کی بنیاد رکھی گئی احق ان فی وہ زیادہ حقدار ہے ہے اس کی کہ آپ اس میں کھڑے ہوں اس میں نماز پڑھیں فی ہے بجال الحبون التر اس میں وہ لوگ ہیں کہ جن کو بڑی پسند ہے یہ بات کہ وہ بہت پاک رہیں بہت پاک رہیں و اللہ یحب المطہرین اور اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں کہ جو بہت زیادہ پاکی کو پسند کرتے ہوں ان سے پوچھا گیا پھر مسجد قبا والے مسلمانوں سے کہ آپ لوگوں کی وہ کون سی کون سا وصف ہے آپ کا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی مزہ فرمائی ہے کہ یہ بڑے متفخرین ہیں متحرین اور اللہ ان کو پسند کرتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ ہم قضائے حاجت کے بعد ڈھیلے بھی استعمال کرتے ہیں پھر پانی سے بھی تہارت کرتے ہیں تو یہ دونوں طریقے سے وہ اپنا استنجا جو ہے وہ پوری طریقے سے کرتے تھے اسی کو سمجھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی ہے رجالو یہ تو یتطہروا یہ یحب اف امن اسس بنیاں اللہ تقوا من و رضوان تو کیا بھلا وہ کہ جس نے اپنی بنیاد رکھی ہو اپنی عمارت کی تقوا پر اللہ کی طرف سے اور اس کی رضا پر وہ بہتر ہے ام من اسس بنیاں ہوں یا وہ کہ جس نے اپنی تعبیر کی بنیاد رکھی ہے اللہ شفا گلوروفن ہارن ایک ایسی کھائی کے کنارے پر جس کا کنارہ گرا چاہتا ہے بھی ابھی نارے جہنم تو پھر وہ اس کو لے کر گر گیا نارے جہنم میں یعنی یہ کہ انسان تعبیر کرتا ہے تو کچھ جگہ دیکھتا ہے فرض کیجئے کوئی ایسی جگہ ہے کہ نیچے سے کھوکھلی ہے آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہ دریاؤں کے کناروں کے اوپر کہ نیچے سے لیکن اوپر کنارا چلا آ رہا ہے اب اس کنارے کے اوپر جو ہے جس کے نیچے سے میں یہ کوئی تعمیر کرے گا تو وہ کہاں تعبیر کہاں جائے گی وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ دریا میں گر جائے گی تو اصل میں یہ جو تدبیریں ہوتی ہیں منافقین کی ان کی مثال ایسے ہے کہ جہنم کے کنارے کے اوپر یہ خشکی ہے اس کا کنارہ باہر نکلا ہوا ہے اس پر یہ اپنی تعمیر کر رہے ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ کنارہ بھی ڈھہ جائے گا اور ان کو اور ان کی تعمیر کو لے کر جہنم میں جاگے رہے گا اللہ علیہ القوم قومین اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو راہیاب نہیں کرتا لا و زال و بنیاں بناؤ بھی بطن فی قلو بہین یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے یعنی یہ جو بھی منافقت کی عمارت انہوں نے تعمیر کی ہے اور تانا بانا بنا ہے یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے اب رہے گی ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے رکھے گی اللہ انتقت قلوب ہوم اللہ یہ کہ ان کے دل کے ٹکڑے کر دیے جائیں اس کو یوں سمجھیے کہ اگر فرض کیجئے کسی کے جسم میں کینسر بہت پھیل گیا ہو تو ظاہر بات آپریشن نہیں ہو سکتا کیا کریں گے آپ پورے جسم کے ٹکڑے کر دیں گے وہ تو اس ٹیشو میں بھی ہے اس ٹیشو میں بھی ہے اس ٹیشو میں بھی ہے وہاں بھی پہنچ گیا یہاں بھی پہنچ گیا ہے اب ممکن نہیں تو اسی طریقے سے ان کے دلوں کے اندر اس کی جڑیں اتنی گہری جا چکی ہیں منافقت کی کہ ان کے دلوں سے منافقت کی جڑیں نکل ہی نہیں سکتی اللہ یہ کہ دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں دل ریشہ ریشہ کر دیا جائے تو تو آپ جڑیں نکال لیں ورنہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے یعنی اس درجے راسک ہو چکے ہیں لا یزال بنیان بنیاد و ملزی بناؤ بطن فی قلوب ہی ملان القاعۃ قلوب بہوم اللہ علیم الحکیم اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے ان اللہ من انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یہ دو آیات پھر بہت اہم آ گئی ہیں یقیناً اللہ نے خرید لی ہے اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے یقاتلون فی سبیل اللہ یہ یہ ہے بے و شرع جو صاحب ایمان کی اللہ کے ساتھ ہو جاتی ہے ان اللہ اشترا صاحب ایمان بیچتا ہے اللہ خریدتا ہے فی صبی اللہ وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں فیق ا ویون تو قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں ستر قتل کر دیے انہوں نے فرشی میدان بدر میں ستر شہید ہو گئے دامن اوہد میں وادن حقن یہ وعدہ اللہ کے ذمے ہے ثابت ہے پختہ ہے قائم ہے یعنی جنت انہیں اللہ دے کر رہے گا اس میں اصل میں جو بین السطور کا یہ یا جو بھی جو پس منظر میں ہے وہ یہ ہے کہ ایک سودا ہوتا ہے نقد آپ نے مال دیا اور قیمت لے لی بات ختم ہو گئی یہ جو اللہ کے ساتھ سودا ہے یہ ادھار ہے یہاں سب کچھ لگا دو خرچ کر دو جان مال تن من دن لگا دو آخرت آخرت میں ملے گی جنت جنت یہاں نہیں ہے جنت وہاں ہے تو چونکہ ادھار کا سودا ہے اس پر دل میں کچھ نہ کچھ دردگا رہتا ہے نو نقد نہ تیرا ادھار والی جو مثال ہے کہ نو نقد نہ تیرا ادھار ادھار کی تیرا سے بہتر ہے کہ نو جو نقد ملتے وہ لے لیے جائیں تو اس حوالے سے جو ہے انسانی کمزوری بردنائے کب بشری اس کے اندر ایک دردگا رہتا ہے اس کو اب کس زور کے ساتھ اس کی نفی کی جا رہی وادن لئے حقن کوئی شک نہ کرو یہ وعدہ ہے اس کے ذمے حق ثابت کہ ول انجیل ول قرآن اور اللہ کی طرف سے اس وعدے کی توثیق تین دفعہ ہو چکی ہے تورات میں ہوئی انجیل میں ہوئی قرآن میں ہوئی ومن اوفا بیا من اللہ اور اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا وفا کرنے والا کون ہوگا فسٹ اب شروب الحم النزیب آیا تم بھی پس خوشیاں مناؤ جشن مناؤ اس بے پر جو تم نے کی ہے اب یہاں ایک لفظ اور آ گیا با یا تم بھی آپس میں جو سودا کیا ہے مبایات باب مفا با یبیو بیچنا یہ سلاسی مجرد ہے اور یہ جو ہے بیٹھ بنتی ہے با یا با یو آپس میں کچھ سودا کر لینا تو شروع میں بے کم الزی با بایا تم بھی بس خوشیاں مناؤ اس بے پر جس کا سودا تم نے اپنے اللہ سے کیا ہے یہیں سے لفظ بیعت نکلا ہے بیعت کیا ہے ایک بندہ اللہ کے حوالے کرتا ہے اپنے آپ کو لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ تو سامنے خود موجود نہیں ہے اس وقت اللہ کے رسول تھے تو بیعت ہو رہی ہے اصل میں تو اللہ سے بے اللہ سے ہے اور بیعت رسول اللہ سے ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک اللہ کا نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول کا ہے البتہ ایک جگہ ہم جا کر دیکھ لیں گے کہ فرمایا گیا کہ تیسرا ہاتھ اور بھی ہے انویزیبل ہاتھ غیر مرئی ہاتھ اللہ کا بھی ہے ید اللہ فوقا ہے دین اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے تو یہ بے ہے یہ سودا ہے یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو یہ توفیق دے کہ اللہ کے ساتھ یہ بیع و شرح ہم کریں اللہ کے ساتھ سودا کریں اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اپنے جانے اور مال بیچ دے اب اس کا جو ظہور ہوگا انسانی شخصیت میں وہ کیا ہے یہ آیت بھی بڑی ہی گمبھیر اور بڑی جامع آیت ہے بہت جامع آیت ہے اس میں نو الفاظ آئے ہیں التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المومنین توبہ کرنے والے اللہ کی پرستش اور بندگی کرنے والے اللہ کی حمد اور تعریف کرنے والے دنیاوی آسائشوں سے لا تعلق رہنے والے سائے ہوں پچھلے زمانے میں ہوتا تھا بن باس لینے والے چلے جانے والے شہروں کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے لوگ جنگلوں کے اندر لیکن ہمارے ہاں اسلام میں اب سیاحت نہیں رہی ہے رہبانیت ختم کر دی گئی ہے البتہ روزے داروں پر اطلاق ہوتا ہے مہاجرین پر مجاہدین پر جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوتے ہیں وہ بھی گویا کہ ان کے مشابے ہو جاتے فی الاسلام الا پھر اسلام رحمانیت فی الاسلام پھر اسلام اللہ جہاد اللہ اور راکعون رکو کرنے والے اور ساجدون سجدہ کرنے والے اور پھر تین الفاظ وہ ہیں کہ جو ایک عملی جد و جہد باقی سارے اوساف تو اپنے ہیں ذاتی ہیں لیکن اس سے جو متعدی ہونا ہے معاشرے کے ساتھ انہیں جو معاملہ کرنا ہے جو بھی اب اس دعوت و تحریک کے لیے جو عمل کرنا ہے علام بالمعروف نیکی کا حکم دینے والے بدی سے روکنے والے اور سب سے زیادہ جامع لفظ آیا حدود اللہ اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے گویا کہ خدائی فوجدار بن کر کھڑے ہو جانے والے یہ اللہ کے حدود ہیں ہم پامال نہیں کرنے دیں گے ہم انہیں توڑنے نہیں دیں گے یہ ہے وہ در حقیقت جو منہج انقلاب نبوی کے ضمن میں اس دور میں جو ایک اشتہار کی ایک ضرورت ہے کہ جو بھی آخری مرحلہ ہوگا جبکہ وہ سارے مراحل طے ہو چکے ہوں تو اس میں نہیں منکر بل ید کہ ہم حدود اللہ کو اب نہیں ٹوٹنے دیں گے اور ہم ان پوری طاقت کے ساتھ حفاظت کریں گے اللہ کی حدود کی اور جو بھی منکرات ہیں ان کو روکیں گے وہ بشر المومنین اور اے نبی ان اہل ایمان کو آپ بشارت دے دیجیے اللہ جعلنا ہوں ماں کان النبی علی قربا اور یہ نبی کے لیے اور نہ ہی اہل ایمان کے لیے یہ روا ہے کہ وہ استغفار کریں بخشش چاہیں مشرقین کے لیے وہ ان کے قرابت دار ہوں ولو قانو علی قربا بم باد ماتبین طبی الحم اس کے بعد کہ ان کے لیے یہ بات واضح ہو چکی ہو الحم اصحاب الجہ کہ وہ لوگ جہنمی ہیں وہ ماں و ابراہیم البی ہے اللہ المعدن واضح اور نہیں تھا استغفار کرنا ابراہیم کا اپنے والد کے حق میں مگر ایک واضح کی بنیاد پر کہ جو انہوں نے اس سے کیا تھا جب گھر سے نکالا ہے باپ نے یہ ہم سورہ مریم میں پڑھیں گے تو اس وقت وعدہ کر کے نکلے تھے سستخر القربی نہو کا نبی حفیہ وہ وعدہ نبھاتے رہے اور وہ نبھاتے اس لیے رہے کہ امید تھی کہ جب تک وہ زندہ تھا باپ کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے اور یہ ایمان پر آ جائے لیکن جب اس کی موت واقع ہو گئی تو انہوں نے استفاد بند کر دیا اس لیے کہ اب ثابت ہو گیا کہ وہ در حقیقت کفر کے اوپر اڑا رہا اور موت واقع ہو گئی تو اب تو توبہ کا دروازہ بند ہو چکا فلما تبین للہ اور جب ان پر یہ بات روشن ہو گئی واضح ہو گئی کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے من ہو تو ان سے کیا ان سے اعلان کر دیا ان ابراہیم اللہ واہ الحلیم یقیناً ابراہیم تو بہت درد دل تھے اور بہت ہی حلیم التبا تھے وبا کان اللہ قوم باد اور یہ اللہ کی شان نہیں ہے اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ انہیں ہدایت دی ہو حتیٰ یبین لہم تک یا واضح نہ کر دے جس چیز سے بچنا چاہیے یعنی جب تک یہ آیت قرآن میں نہیں اتری تھی اگر کسی مسلمان نے اپنے کسی مشرق باپ یا ماں کے لیے دعا کی ہے تو اللہ نے اس کے لیے معافی کا اعلان کر دیا کہ چونکہ اس بات سے ابھی تک تمہیں آگاہ نہیں کیا گیا تھا کہ اہل ایمان کے لیے رواج نہیں ہے کہ مشرقین کے لیے استغفار کریں تو جب تک یہ حکم نہیں آ گیا تھا جو بھی اگر کسی نے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر کوئی بات پوچھ نہیں کرے گا ماں کان اللہ یو قوم باد بادہ نہ لہم جب تک کہ واضح نہ کر دیا جائے کہ ان چیزوں سے آپ کو بچنا ہے ان اللہ بک علیم یقین اللہ تعالیٰ ہر شے کا جاننے والا ہے ان اللہ لہو ملک السماوات مرد یقین اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی یہی وہی زندہ رکھتا ہے وہی موت وارد کرتا ہے من دون اللہ میں ولی ولا نصیر اور تمہارے لیے کوئی نہیں ہے کوئی نہ حمایتی اور نہ کوئی مددگار اللہ کے سوا تاب اللہ علیہ نبی والمہاجرین والانصار اللہ تعالیٰ مہربان ہوا شفقت فرمائی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر بھی صلی اللہ علیہ وسلم ومہاجرین اور مہاجرین پر ول انصار اور انصار پر الزین الطباع فی ساخل اس جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ان کی پیروی کی ان کا اتباع کیا بڑی مشکل وقت یہ اسرا جو ہے اس کو کہا جاتا ہے تبو کو جیش الاسرا بہت ہی تنگی تھی راشن کی بہت کمی تھی بھوک کا معاملہ صحت کا معاملہ بہت سخت آزمائش تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسلمانوں کی کی ہے لیکن جن لوگوں نے ساتھ دیا ثابت قدم رہے ان کے لیے اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان عام ہو رہا ہے تاب اللہ نبی والی الطب و فیساد ان اُسر کے ماں کاذہ یزیب و قلوب فریق منہم اس کے بعد کے ان میں سے ایک گروہ کے دل میں کچھ کجی آنے بھی لگی تھی بل بنا طب بشری کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمزوری جیسے کہ غزوہ عہد میں بھی برو اور بنو سلمہ کے بارے میں عارضی طور پر تھوڑی سی کمزوری آ گئی تھی سم آبا علیہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی عنایت فرمائی ان نحو بہیم رعوف الرحیم یقیناً وہ ان کے حق میں بہت مہربان ہے رحم فرمانے والا وہ عل صلاح لذیذ خود اور اب یہ اعلان ہو گیا ان تین کے بارے میں بھی جن کا کہ معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا اور وہ تین کاب ابن مالک اور ان کے ساتھ اور بھی اعلان ابن امیہ اور مرارا ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین یہ تین صحابہ ہیں انصاری وہ الصلاح سے اپن خود اور ان لوگوں پر بھی وہ جو تین کہ جن کا معاملہ ذرا پیچھے ڈال دیا گیا تھا بوخر کر دیا گیا تھا ان پر بھی اللہ نے توبہ فرمائی اور یعنی اللہ نے توبہ قبول فرمائی حت ذاقت علیہ الارض ہو بس یہاں تک کہ جب زمین ان پر اپنی تمام کشادگی کے باوجود تنگ پڑ گئی وہ ذاقت علیہ الخصوم اور ان پر اپنی جانیں جو ہے بھاری ہو گئی وہ ضن اللہ ملجا من اللہ اللہ علیہ اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سے بچ کر جا کر کوئی اور پناہ گاہ ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ اسی کی جناب میں آ کر پناہ لی جائے لا ملجا من اللہ اللہ ادہ جیسے یہ کہ کوئی بچے کو اگر ماں مارتی ہے تو بچہ پھر لپٹتا ہے ماں کی طرف لپٹتا ہے ماں جی۔ جائے کہاں ظاہر بات ہے کہ ماں رہی ہے ماں لیکن وہ پھر لپٹ رہا ہے ماں کے ساتھ اسی طرح لا بل جا من اللہ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی سختی بھی آئے سزا بھی آئے تو آخر بھاگے جائیں کہاں اللہ ہی کی جناب میں پھر پناہ لینی ہے نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے آخ میں بندہ نواز میں سب متابہ علیہ یتوب تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تاکہ وہ بھی دوبارہ متوجہ ہو جائیں اور اپنی جو بھی کمزوریاں تھیں ان کو رفع کریں ان اللہ طواب الرحیم یقیناً اللہ تعالیٰ طواب ہے اور رحیم ہے یا آمن الطق اللہ صادقین اہل ایمان اللہ کا تقوا اختیار کرو اور دیکھو صادقین کی جماعت کے ساتھ جڑے رہو یہ جڑے رہنا جو ہے یہ ہے در حقیقت کسی جماعت کی زندگی کے اندر جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا سورہ نام میں لہابل یب لہ لینا اگر کسی کے کچھ ساتھی ہوں کسی وقت کسی کا پاؤں گر گیا پھسل گیا تو کوئی اور ساتھی سہارا دینے والا ہو ہاتھ پکڑنے والا ہو کسی کی کسی وقت ہمت جو جواب دے رہی ہے تو دوسرا جو ہے اس کی ہمت بنانے والا ہو اجتماعی زندگی جو برکتیں ہیں یا یو الزین عامر الطق اللہ و ون صادقین اور سچے لوگوں کی میت اختیار کرو ماں کان المدینت و من کامدینت ائی تخلف ہوا رسول اللہ یہ بالکل روا نہیں تھا مدینے والوں کے لیے اور نہ ہی جو ان کے ارد گرد بدو لوگ جو آباد تھے کہ وہ پیچھے رہ جاتے رسول کو چھوڑ کر رسول جا رہے ہیں تپتی راہیں مجھ کو پکارے دامن پکڑے چھاؤں گھنیری وہ تپتی راہوں کی طرف رسول تو جا رہے ہیں اور یہ بیٹھے رہے اپنی ٹھنڈی چھاؤں کے اندر وہ برائے اعظم بھی انفسوئی منت سے ہی اور نہ ان کے لیے یہ روا تھا کہ وہ نبی کی جان سے بڑھ کر اپنی جان کی فکر کرتے اپنی جان کی پرواہ کرتے اپنی آسائش اور اپنی حفاظت اور اپنی آفیت جو ہے اس کی فکر کرتے ظال کبھی بیان لا یوسیب ہوں زماؤں یہ اس لیے کہ انہیں نہ تو آتی کوئی بھوک پیاس لگتی ولا نسم نہ کوئی ان کے اوپر تکان تاری ہوتی ولا مخمسط نہ کبھی انہیں فاقے کی تکلیف دوبارہ کرنا پڑتی فی سبھی نندا اللہ کے راہ میں ولا یتا نہ ان اور نہ ہی وہ قدم رکھتے کسی جگہ پر یقین القفارا جس سے کہ کفار کے دلوں میں آگ لگے ولا من لین ان اور نہ وہ لیتے اپنے دشمن سے کچھ بھی کوئی بازی حاصل کرتے کچھ پاتے کچھ کچھ اس سے فتح حاصل کرتے ان لا کوتے بہ لہم بہی عمل صالح سوالے مگر یہ کہ ہر اس فیل کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال میں عمل سالے نیکیوں کا اندراج ہوتا رہتا چاہے کبھی بھوک لگتی کبھی پیاس لگتی کبھی کوئی اور تکلیف ہوتی کہیں چلنا پڑتا اس کی مشقت ہو جاتی تکان ہو جاتی کہیں دشمن سے کو کوئی غزل پہنچا کر اہل ایمان کو لیے کوئی نفع حاصل کر لیا جاتا جو بھی ہوتا یہ سب کا سب ان کے نام اعمال میں نیکیوں کی صورت میں درج ہوتا چلا جاتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین یقینا اللہ تعالی محسنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره اور نہ ہی وہ خرچ کرتے کوئی نفقہ کوئی انفاق چھوٹا ہو یا بڑا ولا يقطعون واديا اور نہ طے کرتے کوئی وادی الا كتب لهم مگر یہ کہ وہ لکھ لی جاتی ان کے سارے نامہ اعمال کے اندر یہ سارے اعمال درج ہو جاتے لیجزیہم اللہ احسن ما كانوا يعملون تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بدلہ دیتا بہت ہی عمدہ اس کا کہ جو وہ کرتے رہے ہیں وبا کانل بومنون علیم کا کا اور اہل ایمان کے لیے یہ بات تو ممکن نہیں ہے کہ وہ سب کے سب نکل آئے اب یہ حقیقت حل بتایا جا رہا ہے کیونکہ یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ جو لوگ بدو ہیں بادیا نشین ہیں وہ کفر میں اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں ان کو حضور کی صحبت سے فائدہ نہیں پہنچ رہا استفادہ نہیں کر پاتے اب کیا کیا جائے کا حل کیا ہو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ سارے بادیا نشین آئے اور مدینے میں آباد ہو جائے ماں کان المومن نلی انسلو کا سب کے سب اپنے اپنے علاقوں کو چھوڑے اور آ جائیں مدینے میں اب کیا شکل ہوگی فلولا نفر اب ان طائفت منہم طائفت تو کیوں نہ نکلے ہر ایک جماعت میں سے ایک گروہ ایک حصہ لے یا تفک ہوں پھر دین وہ آئے حضور کی خدمت میں رہے تفقو پھر دین حاصل کریں دین کا فہم دین کی سمجھ حاصل کریں بولے یوں ضرور قوم ہوں اظہار جاؤں ملے اور پھر جب جائیں اپنی قوم کی طرف واپس تو اپنی قوم کو بھی خبردار کریں لال لہم یا ضرور تاکہ وہ بھی بچیں یعنی یہ ایک ہدایت کر دی گئی کہ اب تمام لوگ جو ہیں اس طریقے سے نظام بنایا جائے کہ لوگ آیا کریں گروہ در گروہ اور یہاں مدینے میں حضور کے پاس قیام کریں ان کی تربیت ہو تعلیم ہو ان کو سمجھایا جائے سکھایا جائے پڑھایا جائے پھر وہ جائیں اور اپنے اپنے علاقوں میں جا کے لوگوں کے اندر اسی تعلیم کو عام کریں اہل ایمان جنگ کرو ان کافروں سے جو تمہارے ساتھ ملحق ہیں ہے اصل میں یہ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت کا بین الاقوامی یا عالمی یا آفاقی دور ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے اب اس کو بڑھنا ہے یہاں حکم دیا جا رہا ہے جو جو دار الاسلام کی سڑک یہاں ہے تو جو کافر یہاں بستے ان سے کتاب کرو پھر وہ سڑک آگے چلی جائے گی تو اگلوں کے ساتھ کتاب کرو یہ قتال جاری رہنا ہے تا آ کے پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہو جائے جیسے کہ وہ قتال جاری رہا قاتل لا تکون فتنطُن و یقون دین و کل جیسے جزیرہ نمایاں عرب کی حد تک قتال کے جاری رکھنے کا حکم تھا کہ جب تک جزیرہ نمایاں عرب سے کفر اور شرک کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اور اللہ کا دین وہاں غالب نہیں ہو جاتا یہ جنگ جاری رہے گی اب معاملہ یہ ہے کہ حضور صرف عرب کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے بلکہ پوری دنیا کے لیے لہذا اب اس کے لیے یہ اعلان عام ہے چارٹر ہے اسی پر عمل کرتے ہوئے فوجیں نکلی ہیں جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ کیا ہے ایرانیوں نے تو کہا بھی تھا کہ ہم ہمارے اوپر کیوں تم چڑھ کر آ گئے یہ اللہ کا حکم ہے یا الجین امن قاتل کا الکفار ول یجدو فیکم غلط اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی محسوس کریں نرمی نہ پائے سختی محسوس کرے والم اللہ متقین اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے الفمین یقول عادت و ایمانہ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں آپس میں پھر منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے بھائی کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا اس صورت سے استحصاب کے انداز میں کیونکہ یہ بات کہی گئی ہے جب وہ آیات سنتے ہیں اللہ کی تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو اب وہ تبصر کرتے تھے بحضاندل صورت سورت ان سورت صورت جب خوبصورت نازی کی جاتی ہے فمین ہوں تو ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں بھائی یقول ہو کم زیادہ و حاضر ایمانا اس صورت کے آنے سے تم میں سے کس کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا آمن فضادت ہوں ایمانا تو جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں یقیناً اضافہ ہوا ہے وہ یہ سب شرون اور وہ خوش ہوتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں اللہ نے مزید آیات اتاری ہیں اللہ نے ہمارے ایمان کو دلا بخشی ہے محمد نبی رفیع کلو مرم رہ گئے وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں روگ ہے پر زیادہ تم رفسن تو ان کے جو گندگی پہلے سے ہے ان آیات کے نزول کے بعد بھی ان کی گندگی ہی میں اضافہ ہوتا ہے وہ ماتو وہ کافرون اور وہ مرتے ہیں اسی حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں اب اللہ یفترون فی کل عام مرتن اور مرتین کیا یہ منافق دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال ان کو آزمایا جا رہا ہے ایک بار یا دو بار کوئی نہ کوئی مرحلہ آ جاتا ہر سال کوئی قتال کا مرحلہ آ گیا کوئی اور آزمائش آ گئی تمہ لائے راہو جب تک کروں اس کے باوجود نہ یہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت اخذ کرتے ہیں ویزا ماں سورت ان آباد ہوں ناباز اور جب کوئی صورت نہیں اترتی ہے جس میں قتال کا ذکر بھی ہو جائے تو پھر وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں نظر نظرآباز میں ناباز کرنسیوں سے آنکھوں آنکھوں میں اشارے کرتے ہیں ہر یا کم دن تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا سمن سرف ہوں پھر وہاں سے کھسک جاتے ہیں سرف کو اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے بے اللہ قوم اللہ قبول اس لیے کہ ان کے دل تفقوں سے خالی ہے اب یہ جو دو آیتیں ہیں یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے ہیں لقد جا تم رسول لوگوں دیکھو آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم ہی میں سے ہے انسان ہے بنی منی بشر میں سے ہے عزیز العلحمان مسلمانوں جو تم پر کوئی بات مشکل کی ہوتی ہے وہ ان پر بھی بڑی بھاری گزرتی ہے حریص علیکم تمہارے حق میں بہت حریص ہیں سارے خیر ساری خوبیاں ساری بھلائیاں اللہ تمہیں دے دے بل رعوف الرحیم اور اہل ایمان کے حق میں وہ شفیق بھی ہیں رحیم ہیں مہربان ہیں فعین طول پھر بھی اگر وہ منہ پھیر لے فقل تو اے نبی کہہ دیجئے حسبی اللہ میرے لیے اللہ کافی ہے لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں علیہ توکل تو میں نے اس پر توکل کیا ہے وہ ہوا رب العرش عظیم اور وہ بہت بڑے عرش کا رب ہے وہ عرش جو اس کا ہمارے تصور کے اندر آئی نہیں سکتا رب العرش عظیم بڑے عرش والا مالک ہے بارک اللہ و فی القرآن العظیم بالآیات و ذکر